گندے گلاس میں صاف چیز بھی ڈال دی جائے تو وہ گندی رہتی ہے ہم عموماً علاج اس طرح سے کرتے اور کرواتے ہیں کہ بیماری ہوئی ہے چلو وہاں دعا وہاں دوا لگا دو حالانکہ آپ کو پتہ ہے کہ بعض اوقات بیماری کا سورس کہیں اور ہوتا ہے میں نے ایک بہت اچھی چیز کہیں پڑھی تھی ایک شخص تھا تو اس کی سائیکل خراب تھی سائیکل نہیں چل رہی تھی تو اس نے کوشش کی دیکھوں اس میں کیا پرابلم ہے جب نہ کر سکا تو اس کا ٹائر نہیں چل رہا تھا اب وہ جب میکینک کے پاس لے گیا تو یہی ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یا ٹائر میں ہول ہوگا یا اس ٹائر کے اندر کچھ اور بھی مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ کام نہیں کر رہا تو جب اس نے اس کو دکھایا تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں اس کو ٹھیک کر دوں گا بات سیٹ ہوئی اب جب وہ کام کرنے لگا کام شروع کرنے لگا تو اس سے کیا ہوا کہ اس نے پکڑ کے تو جو اس کے پیڈل تھے نا اس کو مارنا شروع کر دیا کچھ اس کے اوپر تو وہ آدمی ایک دم چلانے لگا کہنے لگا نہیں نہیں بھائی میرا مسئلہ تو میرے ٹائر نہیں چلتے پیڈل بالکل ٹھیک ہے تو اس نے کہا کہ آپ خاموش رہیے آپ کو سائیکل ٹھیک چاہیے نا ہاں ٹھیک چاہیے پھر اس نے کیا کیا کہ اس کے پیڈل جو تھے اس کو ذرا تھوڑا دیکھا ہوا کیا ہوا تھا کہ اس کا پیڈل جو تھا وہ تھوڑا ٹیڑھا ہوا پھر پیڈل اور ویل کو ملانے کے لیے جو بیچ میں ایک چین ہوتا ہے وہ اترا ہوا تھا یا ڈھیلا تھا جس کی وجہ سے ٹائر نہیں چل رہا تھا جب پیڈل ٹھیک کیا چین اپنی جگہ پہ آئی چین اپنی جگہ پہ آئی تو ویلز جو تھے وہ چلنے لگے تو کہنے لگا آپ کی گاڑی ٹھیک ہے اب آپ کی سائیکل ٹھیک ہو گئی تو بالکل زندگی کے بہت سارے معاملات میں یہی چیز ذہن میں رکھنے کی ہوتی ہے کہ ہم جہاں ریزن ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں وہ نہیں ہوتی مثلا آپ دیکھیں کہ کسی کے سر میں درد ہے تو وہ سر کا درد بظاہر سر کا درد ہے لیکن ایک مند ڈاکٹر سمجھ جاتا ہے کہ یہ اسٹمک کے اپنے اپسٹنس کی وجہ سے ہے یا اس کو دھوپ لگی ہوئی ہے یا یہ بھوکا ہے تو وہ سورس دور کر لیں تو درد بھی الحمد للہ اللہ کی توفیق اور اس کی رحمت سے ٹھیک ہو جاتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ کے لیے یہ سارا سلسلہ فائدہ مند ہوگا اور آپ اس کو محسوس کریں گے کہ ہم اپنے دلوں کو اس طریقے سے صاف کر کے پھر ان شاء اللہ تعالی باقی وقت کو بھی بہترین طریقے سے استعمال کریں گے تو شرک کے بعد دوسری چیز جو کسی بھی انسان کو فکر کرنی ہے جس کے بارے میں وہ اس کی نماز ہے اور نماز ہی اصل میں وہ چیز ہے کہ جو بندے کو رب سے ملاتی ہے اور نماز کی اہمیت تو ویسے بہت ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ آج ہم اس نماز کے بارے میں کچھ دیکھیں گے یعنی ڈفرینٹ اینگل سے اپنی نمازوں کو دیکھ لیں گے کوشش کروں گی کہ پوری نماز آپ کے ساتھ ایک دفعہ ترجمے کے ساتھ ریوائز کروا دوں آپ کو تاکہ آج کے بعد نمازیں جو ہوں وہ رسمی نمازیں نہ ہوں اور انشاءاللہ کل کی آپ کی جو تجوید کی کلاس ہوگی اس میں آپ اپنی ٹیچر کے ساتھ پوری نماز کو سیکھیں گے ویسے تو ہمارے کورس کا ایک حصہ ہے آپ سب کو بھی معلوم ہے حسن المسلم بک لیکن وہ ہم نے ہمارے اسکیجول پہ یہی ہے کہ معلم خطاطی بک جب آپ کی ختم ہوگی تو پھر شروع کریں گے تاکہ آپ چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں ایک دم پریشان نہ ہو جائیں تو لیکن چونکہ رمضان کا موقع ہے تو یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم اس کو پہلے سے دیکھ لیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ اگر آپ میں سے کسی کے پاس بک ہے حسن المسلم قریب رکھ لیجئے گا کیونکہ بہت ساری دعائیں جو آج انشاءاللہ ہم دیکھیں گے یا کسی ڈفرینٹ اینگل سے وہ اسی میں سے ہوں گی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 مجید قل ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین آپ یہ کہہ دیجئے کہ میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنا سب کچھ اللہ رب العالمین کے لیے ہے ایک اور جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ ان عقیم عنعقیم صلاک وہ لسی الی تبشرون اور یہ بھی کہ نماز ادا کرتے رہو اور اس سے ڈرتے رہو وہی تو ہے جس کے پاس تم جمع کیے جاؤ گے غور کیجیے گا اس جملے پہ نماز کو حشر سے ملا دیا کیونکہ نماز کا قیام میدان مخشر کی حاضری کی یاد دلاتا ہے ایک اور جگہ قرآن پاک میں نماز کو کس طرح سے کہا گیا و عقیم الصلاۃ طوعات و اور نماز ادا کرو اور زکوٰۃ ادا کرو یہاں نماز کو زکوٰۃ سے ملایا گیا پھر ایک جگہ فرمایا الزین یقیمون و نسلا طویت ویؤتون نذہ ویو تو ہم یوقنون وہ جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں میں آپ کے سامنے قرآن پاک کی مختلف مقامات سے نماز کی کے بارے میں جو آیات آئی ہیں وہ رکھتی ہوں اور آپ ذرا محسوس کیجئے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نماز کے ذریعے سے ایمان والے کو کس چیز کے لیے تیار کرتے ہیں ایک جگہ فرمایا خداؤں و بشرا للمؤمنین یہ مومنوں کے لیے ہدایت اور خوشخبری ہے ایک جگہ فرمایا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون اور وہ لوگ جو نماز ادا کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور آخرت کا یقین رکھتے ہیں ایک جگہ فرمایا منیبین علیہ منیبین علیہ واتقو وعقیم الصلاة ولا وصلا من تقو مومنوں المشرقین اسی اللہ کی طرف رجوع کیے رہو اور اسی سے ڈرتے رہو اور نماز ادا کرتے رہو اور مشرقوں میں سے نہ ہونا یہاں آپ نے غور کیا کہ نماز کے ادا نہ کرنے کو شرک قرار دیا گیا تو حقیقت کیا ہے کہ نماز دین کا ستون ہے نماز ہی وہ بنیاد ہے جس کے اوپر کسی کے دین کی عمارت نماز ہی وہ بنیاد ہے کہ جس پر دین کی عمارت قائم ہوتی ہے اگر نماز درست نہیں تو عمارت درست ہو نہیں سکتی آپ نے دیکھا ہوگا کہ دنیا میں جب عمارتیں بنتی ہیں تو جس عمارت کو جتنا اونچا لے کے جانا ہوتا ہے اتنی ہی اس کی بنیادیں گہری کی جاتی ہیں بڑے بڑے پلازاز دیکھے ہوں گے ٹاورز دیکھے ہوں گے ملٹی سٹوری بلڈنگز دیکھی ہوں گی ہمیں تو وہ آسمان کی طرح بڑھتی ہوئی دکھتی ہیں لیکن زمین کی تہوں میں بھی ان کی بنیادیں گہری ہوتی ہیں اس کے برعکس اگر آپ کو ایک سطحی سا گھر بنانا ہو سنگل سٹوری تو اس کی بنیادیں بہت گہری نہیں ہوتیں چند فٹ کے بعد کام شروع ہو جاتا ہے ہم میں سے ہر ایک جس بلندی پہ جانا چاہے اپنی نماز کو چیک کر لے اگر نماز گہری ہوگی اس کی روٹس اندر تک جا رہی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ بلندیاں دنیا میں بھی ملیں گی اور آخرت میں بھی ملیں گی بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کو ہم محسوس نہیں کرتے لیکن وہ چیز ہم سب کے لیے فائدہ مند ہوتی ہے صورت نام کی آیت 163 جب میں نے آپ کے سامنے رکھی کہ کل ان نسل آتی آپ کہہ دیجئے کہ میری نماز و نسخی اور میری عبادت و محیا اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا للہ رب العالمین سب اللہ رب العالمین ہی کے لیے ہے آپ نے غور کیا اس بات میں ایمان والا بن رب کے ساتھ ایک اظہار کرتا ہے ایک اقرار کرتا ہے رب کے ساتھ ایک تعلق جوڑتا ہے اور پہلی چیز جو اس میں ہے وہ نماز ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ نماز ہی وہ چیز ہے کہ جو انسان کو رب سے ملاتی ہے اگر نماز صحیح ہے تو سب کچھ ٹھیک ہے اگر نماز درست نہیں تو کچھ بھی نہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی پیاری روایت جو ہم سب کے لیے بھی مشل راہ ہو سکتی ہے کہ کیا ہماری بھی یہ کیفیت ہے اور وہ کیا تھی آپ نے فرمایا جوئلت لت قرۃ آئینی فصلات جوئلت لت قرۃ آئینی فصلات رواح احمد بن نسائی آپ نے فرمایا میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے آپ ذرا اس جملے کو لکھیے اور اپنے لیے چیک کیجئے کیا میرے لیے نماز بوجھ تو نہیں کیا نماز ماری باندھی تو نہیں کیا میری نماز اس خوف کے تحت پڑھی ہوئی نماز تو نہیں کہ اگر نہ پڑھی تو اسلام سے نکل جاؤں گی اب دیکھیے کہ کسی کام کو ایک مجبوری سمجھ کے ایک بوجھ سمجھ کے کرنا اور بات ہوتی ہے لیکن کسی چیز کو اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک بنانا یہ اور چیز ہے نماز آنکھوں کی ٹھنڈک کب بنتی ہے جب نماز میں اس مالک کائنات کے ساتھ تعلق جڑتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے نفس وسلم سلم نے فرمایا اصلاۃ لکل مومن نماز ایمان والے کا اللہ کے ساتھ قرب کا ذریعہ ہے حقیقت یہ ہے کہ جب انسان اپنے دوست کے سامنے کھڑا ہوتا ہے تو وہ وقت اس کے لیے بہترین وقت ہوتا ہے آپ سب نے محسوس کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے تو خود بخود نماز پڑھنے کو دل جاتا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ دوستی ہو اور ملاقات کو دل نہ چاہے اپنی دنیا کی دوستیوں پہ قیاس کر لیجئے دوست کی صحبت ہر وقت اچھی لگتی ہے دل میں اس کا خیال مل کے آ جائیں تو فون پہ باتیں فون بند ہو جائے تو کمپیوٹر پہ چیٹنگ کوئی موقع آ جائے تو پتہ چل جائے گا کہ اسی سے بات کر لو ذرا مشورہ نہ کر لو ذرا پوچھ نہ لوں وہ کیا کہتی ہیں ذرا دیکھ لو میری دوست کی اس بارے میں کیا رائے ہے تو بس بات یہی ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ دوستی ہوگی جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہمارا معاملہ سیدھا ہوگا تو پھر دل چاہے گا کہ نماز پڑھیں اس وقت ہم نماز کی بات ایک مختلف اینگل سے کریں گے اور وہ کیا ہے کہ نماز صرف نماز ہی نہیں ہے انسان کے دوسرے اعمال کی قبولیت کا ذریعہ بھی ہے مثلا جب رمضان آتا ہے تو لوگ بڑے شوق سے روزے رکھتے ہیں جب حج کا موقع آتا ہے تو لوگ خوشی خوشی حج کرنے جاتے ہیں جب لوگ قربانی کا موقع آتا ہے تو خوشی خوشی قربانی دینا چاہتے ہیں لیکن ایک بات جو اکثر بھول جاتی ہے یا بھلا دی جاتی ہے وہ کیا ہے کہ کیا میری یہ چیزیں قبول ہوئیں مختصراً آپ یہ کہہ لیجئے کہ اگر نماز نہیں ہے تو روزہ قبول نہیں نماز نہیں ہے تو حج کی کوئی اہمیت ہی نہیں نماز نہیں ہے تو آپ کی قربانیاں قبول نہیں کی جائیں گی تو کتنی ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اپنی نمازوں کا جائزہ لیں کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم روزے دار تو ہوں نمازی نہ ہوں ایسے جملے کانوں سے ٹکراتے رہتے ہیں کہ میں روزہ نہیں چھوڑتی یہ الگ بات ہے کہ نمازیں پوری نہ پڑھوں ایسے جملے بھی آپ نے سنے ہوں گے کہ جس میں لوگ یہ سوچتے ہیں کہ روزہ رکھ کے سلوا دو بچے کو تاکہ اس کو بھوک نہ لگے لیکن نماز نہیں پڑھتے یا لیٹ پڑھتے ہیں تو نماز کی اہمیت اسلام میں کیا ہے چند روایتیں آپ کے سامنے رکھوں گی اور یہ دعا کروں گی کہ آپ ان ساری چیزوں کو نوٹ کرتے ہوئے ساتھ ساتھ اپنا اور اپنے گھر والوں کا اختصاب بھی کرتے جائیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اور یہ روایت ہم تک عبداللہ بن عمر بن علاس سے ابن حبان کے ذریعے سے پہنچی فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن نماز کا ذکر کرتے ہوئے فرمانے لگے جس شخص نے نماز کی حفاظت کی اس کے لیے نماز قیامت کے روز نور یعنی روشنی کا سبب ہوگی اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ قیامت کا دن اندھیروں کا دن ہے اور اس دن نور کی کتنی ضرورت ہے روشنی ہوگی یہ اس دن برہان یعنی دلیل کس چیز کی دلیل اس کے مسلمان ہونے کی دلیل اور نجات کا باعث ہوگی جس نے نماز کی حفاظت نہ کی اس کے لیے نہ نور ہوگا نہ برہان اور نہ نجات اور نہ نجات نیز قیامت کے روز اس کا انجام قارون فرعون حامان اور ابئی بن خلف کے ساتھ ہوگا اللہ تعالیٰ ہمیں اس برے انجام سے محفوظ رکھے یہ وہ نام ہیں کہ جو اپنے دور کی بدترین شخصیات تھیں کہ جنہوں نے شرک ہی نہیں کیا بلکہ خدائی کے دعوے بھی کیے ایسے تمام لوگوں کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے الفاظ آتے ہیں کہ ان کو ساتھ ملے گا تو بے نمازی کا ملے گا ایک لمحے کے لیے رکیے اور سوچئے کیا میں چاہوں گی کہ میرا انجام فرعون کے ساتھ ہو حامان ابئی بن خلق قارون اور ابئی بن خلف کا نام شاید آپ کے لیے نیا ہو تو یہ وہ واحد شخص ہے کہ جس کو اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھ سے قتل کیا تھا آپ نے بہت ساری جنگوں میں حصہ لیا لیکن آپ نے اپنے ہاتھوں سے کسی کو نہیں مارا لیکن ابئی بن خلف کو آپ نے مارا تھا یہ اسلام کا دشمن تھا اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کی جان لینے کے ارادے سے آیا تھا بہرحال آپ دیکھ لیجئے کہ ہم کہاں جانا چاہتے ہیں پھر ایک اور چیز جو آپ کو نماز کی اہمیت واضح کرے گی اور مجھے امید ہے کہ اس حدیث کو سننے کے بعد آپ غور ضرور کریں گی کیونکہ معاملہ بڑا سنگین ہے اور وہ کیا کہ اسلام اور کفر کے درمیان حد فاصل نماز ہے فیصلہ کر دیتی ہے نماز آپ نماز پڑھتے ہیں تو آپ مسلمان ہیں اور اگر آپ نماز نہیں پڑھتے تو آپ اپنا نام مسلمانوں کی جماعت میں رکھ لیں لیکن اللہ کے ہاں کیا ہے یہ وہ بہتر جانتا ہے اس کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے صحیح مسلم میں ایک روایت آئی ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بین الرجلی و بین شرقی والکفری ترک الصلاح آدمی اور شرک اور کفر کے درمیان نماز حد فاصل ہے اس کی مثال دوں گی آپ کو جیسے سب لوگ بیٹھے ہوئے ہیں کسی گیدرنگ میں پارٹی ہے محفل ہے شادی ہے اتنے میں اذان ہوتی ہے حل صلاح حیال الفلاح اب ایمان کا تقاضا کیا ہے کہ وہاں انسان بیٹھا نہ رہے اٹھے مرد ہے تو اس کے قدم مسجد کی طرف یا جماعت کی نماز کی طرف اٹھیں اور خواتین ہیں تو ان کو فکر لگ جائے کہ میری کال آ گئی مجھے پکار لیا کسی نے اگر تو کوئی اس پکار پہ اٹھ کے چل پڑا تو اس نے ثابت کر دیا کہ اس کا نام ہی نہیں اس کا مقام بھی مسلمانوں والا ہے اب محسوس کریں کہ کچھ لوگ اٹھ گئے لیکن خواتین میں سے کچھ نہیں اٹھیں تو ایک عذر سمجھ میں آتا ہے ہو سکتا ہے پڑھنی نہیں ہوگی لیکن یہاں ایک افسوسناک بات کا بھی ذکر کر دوں جو دیکھی گئی کہ بعض دفعہ گھروں میں نماز پڑھنے والیاں بھی محفلوں میں نماز نہیں پڑھتیں کچھ مجبوریاں ہوتی ہیں بیچ میں رکاوٹیں ہوتی ہیں کھلیا ایسا نہیں کپڑے ٹھیک نہیں میک اپ کیا ہوا ہے اور بعض تو یہ بات کہہ دیں گی کہ مجھے نہیں پڑھنی یا یہ تصور میں کر لینا کہ دوسرے پڑھنے والے سوچ لیں گے مجھے نہیں پڑھنی یوہا اللہ اللہ یوہا دی لیکن حقیقت میں وما یق دون اللہ ولا پنکلہ یشعرون محفل کے لوگ مطمئن ہو جائیں گے کہ ٹھیک ہے نہیں پڑھنی ان کو لیکن اللہ کی نظر تو انسان کے دل پہ ہے لیکن ایک لمحے کے لیے سوچ لیتے ہیں کہ اس سے عورت کے ایمان پہ کوئی حلل نہیں بھی آتا بظاہر دیکھنے والوں میں لیکن دس مرد کسی محفل میں بیٹھے تھے نماز کا وقت ہو گیا اس میں سے کچھ لوگ اٹھ کے نماز کے لیے چلے کوئی ایک یا دو نہیں اٹھا آپ مجھے بتائیے کہ دیکھنے والا کیا سمجھے گا مردوں کے پاس تو کوئی عذر بھی نہیں کوئی تعویل نہیں کہ وہ کیوں نہیں گئے میں نے اس چیز کو ایک دفعہ خود آزمایا ہم سب ایک موقع پہ جمع تھے اپنے ہی کسی گھر میں خواتین بھی تھیں اور مرد بھی تھے جب نماز کا وقت آیا تو میرے ہسبینڈ جو ہیں وہ باقی مردوں کو لے کے ساتھ مسجد میں چلے گئے ایک دم میری نگاہ پڑی تو مردانے میں ایک شخص بیٹھا تھا وہ نہیں گیا مجھے تکلیف ہوئی بہت تکلیف ہوئی کہ یہ کیوں نہیں گیا دعا بھی نکلی پھر بعد میں جب میں نے ذکر کیا تو مجھے معلوم ہوا کہ وہ شخص مسلم نہیں تھا یعنی کسی تعلق کی بنیاد پہ اس محفل میں آیا ہوا تھا لیکن نان مسلم تھا اتنی مجھے تکلیف ہوئی پہلے تو میں نے یہ شکر کیا کہ یہ مسلمان نہیں ورنہ مسلمان ہو کے کسی کی یہ ضرورت تو نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نماز کے وقت میں بیٹھا رہے اور باقی اٹھ کے چلے جائیں لیکن دعا بھی نکلی کہ اللہ اتنے لوگوں کو تیرے گھر میں جاتا دیکھ کے اس کے دل میں اسلام کی محبت آ جائے لیکن بات یہی ہے بات دل سے اٹھے گی تو پھر ہی نکلے گی کسی نے کہا کہ ہم محفل میں تھے نماز کا وقت ہوا ایک آواز لگی چلو بھائی سب نماز پڑھتے ہیں اذان دی اور جماعت شروع کروائی اور دو تین لوگوں کے زبا باقی نہیں اٹھے تو بات یہی ہے کہ یہ ہمارے ایمان اور اسلام کی ایک پہچان ہے کہ نمازوں کے وقت میں ہمارا حال کیا ہے آج اگر ہم مسلمان نان مسلمس کے دلوں پہ حکومت کرنا چاہتے ہیں یا ان کے ذہنوں کو فتح کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں پانچ وقت اپنی گاڑیوں کا رخ مسجد کی طرف کرنا پڑے گا صبح کے وقت روڈز پہ ٹریفک بلاک کیوں ہوتا ہے کیونکہ بچے اسکول جا رہے ہیں nine o'clock traffic block کیوں ہوتا ہے کیونکہ مرد جابس پہ جا رہے ہیں دو سے تین یا تین سے چار کے بیچ میں ٹریفک بلاک کیوں ہے کہ بچے گھروں کو آ رہے ہیں اسکولس کی بس ہیں پانچ سے چھ کے بیچ میں ٹریفک بلاک کیوں ہوتا ہے کیوں کہ مرد گھر آ رہے ہیں کیا یہ چیزیں سب کو نہیں معلوم معلوم ہے نا آپ سفر شروع کرتے ہیں تو آپ کانشیس ہوتے ہیں کہ ان وقتوں میں میں نہ نکلوں کیونکہ راستے میں اسٹرک ہونے کا ڈر ہے کیا اس چیز سے فرق پڑتا ہے اثر آتا ہے اس بات کو سننے سے بالکل آتا ہے اہمیت کا احساس ہے نا سب کا رخ ایک ہی طرف ہے چلے ایک اثر سال میں مسلمانوں کی وجہ سے بھی پڑتا ہوگا اپنے ارد گرد رہنے والوں پہ اور وہ ہے عید کی نماز جب صبح صبح سب نکلتے ہیں اور اس علاقے کے ارد گرد کی روڈز پہ ٹریفک ہو سکتی ہے لیکن یہ بتائیے کہ دن میں پانچ بار دن میں پانچ بار مسجدوں کے باہر رش کیوں نہیں ہوتا دن میں پانچ بار روڈز پہ ٹریفک بلاک کیوں نہیں ہوتا ہم جتنے مسلمان ایک ملک میں رہتے ہیں یا کسی شہر میں رہتے ہیں اگر اس کی نصف آبادی جو مردوں پہ مشتمل ہے اسی کو تصور میں لے لیں اگر ان کے روخ مسجدوں کی طرف ہو جائیں اور ان کی طرف سے جاب کی شرائط میں پہلی شرط یہ آ جائے کہ جو کہیں گے کروں گا حلال طریقے سے جو جائز ہے وہ کروں گا لیکن اس سے لے کے اس وقت تک میرا وقت اپنا نہیں ہے یہ میرے مالک کا وقت ہے میں نے پہلے سے ایک جاب کی ہوئی ہے میں آن کال ہوں اور وہ کیا کہ حیا الفلا حیا الفلاح جب میرا مالک مجھے بلا لے گا پھر میں آپ کی طرف نہیں آ سکتا ایک کہتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اس کو مشکل سے چھٹی ملے کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ اس کی جگہ دوسری آپشن موجود ہے لیکن اگر ہر مسلمان کی یہی شرط ہو اور اس کے اندر سکلز بھی ہوں اس کام کو کرنے کی تو کیا ایسے قانون نہیں بنیں گے کہ ٹھیک ہے اگر ہم ریلیجس آزادی کا نعرہ لگاتے ہیں تو ہمیں مسلمانوں کا یہ حق دینا پڑے گا لیکن ہم آواز نہیں اٹھاتے ہم ہر بات منوا سکتے ہیں لیکن دین کی بات پہ ہم نرم پڑ جاتے ہیں کہ کیا کریں گے اور کیسے ہوگا کس طریقے سے یہ معاملہ ہوگا لہٰذا اگر ہم روزے رکھنے والے ہیں اور نماز نہیں ہے تو پھر ہر ایک سوچ لے کہ وہ نماز نہیں وہ روزہ نہیں وہ پھوک اور پیاس ہے اللہ کے نفس و سلم کی ایک روایت کے مطابق کہ کچھ روزہ دار ایسے ہیں جن کو بھوک اور پیاس کے سوا اور کچھ نہیں ملتا اللہ نہ کرے کہ یہ لوگ انہی میں سے ہو جائیں کہ ہم نے رکھ تو لیا روزہ لیکن نماز نہیں ہے پھر دوسری چیز نماز کی عادت بچپن سے ڈالنی ہے بہت سارے بچے روزے رکھیں گے اور ایک وقت آئے گا کہ مائیں سب کو خوشی خوشی سے بتائیں گی کہ میرے اس بچے نے اس سال پورے روزے رکھے لیکن چیک کر لیجئے کہ کیا بچے بھی پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں وہ ماں اور باپ بچے پہ ظلم کرتے ہیں جو فجر کے وقت نماز کے لیے نہیں اٹھاتے ان کو رحم آتا ہے ان کو ترس آتا ہے کہ یہ معصوم ہے یہ ابھی سویا ہے اس کو اور سونے دو بعض مائیں کھانا پوری پوری کرنے کے لیے بچوں کو اٹھا دیتی ہیں اٹھو نماز پڑھو اور ساتھ ساتھ ان کا بلینکٹ ٹھیک کرتی رہتی ہیں تاکہ نیند اور گہری ہو جائے ایسی مائیں جب بعد میں شکوا کرتی ہوئی دکھتی ہیں کہ بچے نماز کے لیے نہیں اٹھتے کیا کریں یا کیسے اٹھ ہم نے اٹھایا تھا اٹھے نہیں کوئی ماں یہ کہے تو میں ان سے ایک سوال کرتی ہوں اور وہی میں آپ سب کے سامنے رکھتی ہوں میں ان سے کہتی ہوں کہ آپ یہ بتائیے کہ آپ نے بچے کو اسکول جانے کے لیے اسی نماز کے گزرنے کے تقریباً ایک گھنٹہ بعد جس جذبے اور جس یقین سے اٹھایا تھا کیا اسی یقین کے ساتھ آپ نے فجر کے لیے بھی اٹھایا تھا کیا آپ نے جب اسکول کے لیے اٹھایا تو وہ اٹھا تھا ہاں اٹھا تھا اٹھایا تھا تو اٹھا تھا نا تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کیا آپ دنیا کی حاضری کے لیے اس کو اٹھائیں اور وہ بچہ اٹھ جائے کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ تین منٹ لیٹ ہو گیا تو ڈور بند ہو جائے گا دو تین دن کی اٹینڈنس مس ہو گئی تو میرے نام ایک لیٹر آ جائے گا آپ نے اس بچے کو یہ کیوں نہیں سکھایا کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ہماری صبح اٹھتے ہی اٹینڈنس لگتی ہے وہاں بھی رول کال ہے دنیا کی اٹینڈنس تو ہو سکتا ہے نائنٹی ایٹ پرسینٹ ہو یا نائنٹی فائیو پرسینٹ ہو لیکن مالک اسی کا نام اسلام کے دفتر میں قائم رکھے گا جس کی اٹینڈنس ہنڈریڈ پرسینٹ ہوگی کچھ مجبوریاں اور عذر کی بنیاد پہ تھوڑی دیر سے آ کے اٹینڈنس مارک کر دیں تو اور بات ہے کبھی کبھی اس کی گنجائش دی جائے گی لیکن ایک دن کی بھی اٹینڈنس اگر مس ہو گئی تو سوال ہوگا دل میں سوال آئے گا آپ کے کہ کس عمر میں بچوں کو نماز کا حکم دیا جائے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت جو ابو دعود میں ہے حضرت عمر بن آس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نفس و سلم نے فرمایا مرو اولادکم وصلاۃ اپنی اولادوں کو نماز کا حکم دو کب وہم ابنا و سب اسی جب وہ سات سال کے ہو جائیں سیون ایئرس کے ہو جائیں ودریبو ہم علیہ اور اگر نہ پڑھیں تو ان کو ضرب لگاؤ وہم ابنا عشری سنین جب وہ دس سال کے ہو جائیں یعنی دس سال کے ہونے پر بھی وہ نماز نہ پڑھیں باقاعدگی سے تو پھر سختی کرو وہ فرقو بین فلم داج اور بچوں کے بستر الگ الگ کر دو یعنی دس سال کے بعد دو بھائی ایک بلینکٹ کے اندر یا دو بہنیں یا ایک بھائی اور بہن ایک بستر پہ نہ سوئیں یہ اس مالک کا حکم ہے جس نے اپنے نبی کی زبان سے یہ دلوا دیا کہ جو ہمارے اندر کو بھی جانتا ہے اور باہر کو بھی جانتا ہے یہ عمر جذبات کے پیدا ہونے کی عمر ہوتی ہے آگ اور پانی ساتھ ہوتا ہے تو دھواں اٹھتا ہے سدے ذرائع ہے محرمات کو بچایا گیا کہ ان کی عزت اور عصمت پہ حرف نہ لگ جائے گھر سے عزت خراب نہ ہو جائے اسلام نے ہومو سیکشولیٹی کی جڑ کاٹ دی اس جملے کے ذریعے کہ وفر رقوبی نہم فل مداجی میں چاہوں گی کہ ان الفاظ کو آپ یاد کریں اور آپ کو اسلام کی سچائی کا یقین آ جائے گا کہ ہم علاج اس وقت نہیں کرتے جب پانی سر سے گزر جائے دنیاوی قانون کب بنتے ہیں جب پانی سر سے گزر جاتا ہے پھر لوگ کہتے ہیں اب کچھ کرو اب کنٹرول کرو اب پابندیاں لگاؤ لیکن وہ ذہن اتنے میچور ہو چکتے ہیں کہ پابندیوں کو قبول نہیں کر سکتے اور اس کے برعکس اسلام نے اس وقت سے بات شروع کر دی جب ابھی پی وی ٹی نہیں آئی عموماً بارہ سال کی عمر اس کے لیے دیکھی جاتی ہے دو سال پہلے ہی الگ کر دو تو لہٰذا نماز بچپن سے اس کی میں آپ کو مثال دوں گی کہ اہمیت کیوں کیوں دس سال کی عمر میں آپ دیکھیے کہ جب آپ گھر بناتے ہیں نا جو تبدیلیاں ابتدا میں کر لی جائیں نا آرکیٹیکچر کیا کہتا ہے کہ دیکھیے آپ نے جو گھر بنانا ہے اس کے لیے آپ شروع سے بتا دیں ہمیں کہ کہاں کیا ہوگا کیونکہ ایک دفعہ جب بنیادیں پڑ گئیں تو پھر تبدیلی مشکل ہوگی پھر تبدیلی مشکل ہوگی جو شروع میں بنیادوں کے اندر چیز چلی جاتی ہے نا وہ پائیدار بھی ہوتی ہے اور سہولت والی بھی ہوتی ہے آپ سب اپنے ماضی میں جھانک کے دیکھیے بچپن کی نماز کی عادت آج بھی قائم ہے ماں باپ نے اگر شعور کے ساتھ نماز پڑھنے کا حکم دیا تھا تو آج وہ نماز ایک حصہ بن چکی ہے لیکن اگر بچپن سے عادت نہیں ڈالی یا رسمی کہی بعض وقت صرف زبردستی کی جاتی ہے نماز پڑھو اٹھو پڑھتے نہیں آگ میں جاؤ گے ایسا نہ کریں یہ ظلم ہے ماں اکثر پوچھتی ہیں کہ بچوں کو نماز کی عادت کیسے ڈالیں ایک ماں بچے کے سامنے بیٹھ کے کہتی ہے دیکھیں یہ نماز نہیں پڑھتی اس کو سمجھائیں اب ایک جنگ ہوتی ہوئی بچی ہے دس پانچ خواتین بیٹھی ہیں ارد گرد اور میں ایک اجنبی اگر میرے سامنے ماں یہ بات کہتی ہے تو اس بچی کو کیسا لگتا ہوگا کیا ڈانٹنا چاہیے ہو سکتا اس نے پڑھنی تھی پھر بھی نہیں پڑے گی کہ یہ کیا بات ہے میری انسلٹ کی میں نے کیا سمجھانا تھا مجھے کیا حق ہے میں نے باتوں میں بات شروع کر دی میں نے کہا بتاؤ اپنی آنکھیں دیکھیں آپ کی آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے کتنا کچھ دیا تین چار نعمتوں کا ذکر کیا تو میں نے کہا کہ جب یہ سب مل گئی ہیں تو کیا آپ دینے والے کو تھینک یو نہیں بولیں گی اگر کوئی کچھ دیتا ہے تو تھینک یو بولتے ہیں نا یس تو میں نے کہا دن میں پانچ بار نماز پڑھنا اصل میں تھینک یو ہے اللہ تعالیٰ کے لیے کہ اس نے ہمیں یہ سب کرنے کی توفیق دی پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور چیز جس کی جس کا ذکر کرنا ضروری ہے اور میں اس وقت صرف نماز کی بات کرنے لگ جاؤں اور اس کو اے ٹو زی دیکھیں تو پھر ہمیں ایک سے زیادہ نشست چاہیے لیکن میں جو چاہوں گی اس وقت وہ چیزیں جو ہمارے ہاں عام طور پہ دیکھی جاتی ہیں اسی کو ہائی لائٹ کروں انہی میں سے ایک چیز کیا ہے کہ عموماً لوگ جابس کی وجہ سے یا اسکولس کی وجہ سے یا راستوں میں ہونے کی وجہ سے عصر کی نماز وقت پہ ادا نہیں کر پاتے دن جا رہا ہوتا ہے کاموں کی لسٹ لمبی تھی بچے ہیں تو وہ اسکول سے تھکے ہوئے آ رہے ہیں مرد ہیں تو ان کی عموماً ٹریولنگ کا ٹائم ہے اور باقی بھی چیزیں جو نمازیں وقت پہ ادا نہیں کی جاتی تو اس کو اگر ہم سامنے رکھیں تو کیا اس کی گنجائش ہے اس کو ایک سوال کی صورت میں لکھتے ہیں تاکہ پھر جواب آپ نیچے لکھیں تو آپ کے لیے سہولت ہو معروف سوال ہے کہ جاب پہ نماز پڑھنے کا موقع نہیں ملتا تو کیا ہم شام کو گھر آ کے اکٹھی پڑھ لیں یعنی وقت پہ اگر نماز نہ ادا کی جائے تو اس کا کیا حکم ہے اور اس کے لیے کیا معاملہ ہوگا تو پہلے تو ایک روایت آپ کے سامنے رکھوں گی صلاح اثر کے بارے میں خاص طور پہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے اور بخاری اور مسلم اور یہ روایت سب سے آتھینٹک روایت ہوتی ہے کہ جو حدیث کی دو مستند ترین یعنی آتھینٹک سب سے زیادہ جو بکس ہیں ان کے اندر آ گئی کسی کو شک نہیں ہونا چاہیے اس کے بارے میں کہ شاید یہ بات کسی نے ہم تک ایگزیجوریٹ کر کے بچھا دی اللہ کے نفس وسلم کے الفاظ کیا ہیں یہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الذی العصر جس شخص کی نماز اثر فوت ہو جائے اس کی حالت اس شخص کی طرح ہے جس کا اہل و عیال اور مال اور اسباب ہلاک ہو گیا یعنی جس کے گھر والے سارے مر جائیں اور سارا مال جل جائے یا اس کو کوئی چوری کر لے اگر غور کریں تو بینک کرپٹ ہو گیا وہ شخص کہتے ہیں کہ ایک نیک شخص تھے کوئی ان کے گھر گیا ان کے بچے کی وفات کا سن کے تعزیت کے لیے تو انہوں نے کیا کہا کہ آج میرے ایک بچے کی وفات ہوئی اور آپ لوگ میرے پاس تعزیت کے لیے آ گئے کل میری عصر کی نماز فوت ہوئی کوئی ایک بھی میرے پاس تعزیت کے لیے نہیں آیا اللہ تعالیٰ جس کو شعور دے دے وہ اسی طرح سوچتا ہے کسی نے اپنے خواب شیئر کیا میرے ساتھ نماز پڑھتی تھیں لیکن کسی وجہ سے آنکھ لگی تو ظہر کے بعد سو گئی اور خواب میں کیا دیکھتی ہیں کہ میرا بچہ کھو گیا ہے اور میں بابلوں کی طرح اس کو ڈھونڈتی پھر رہی ہوں خوف کی وجہ سے میری آنکھ کھل گئی تو گھڑی پہ دیکھا تو میں عصر کی نماز بالکل آخری وقت پہ پہنچ چکی تھی خود ہی انسان پھر انٹرپریٹ کر لیتا ہے نا کہ نماز کا چھٹنا اولاد کے چھننے کے مترادف ہے آپ اس کو کیا کہیں گے کہ اگر انہیں اولادوں کا نام لے کے نمازیں چھوڑی جائیں اور انہی گھروں کی حفاظت کا نام لے کے ہم نے اگر نمازیں چھوڑ دیں تو کل کوئی ایک بھی بچائے گا نہیں ہر انسان اپنی فکر کرے کہ میرے ساتھ معاملہ کیسا ہے اور کس طرح سے ہوگا تو لہٰذا نماز کسی صورت میں بھی چھوڑنا جائز نہیں ایک اور چیز جو میں نے ابھی ذکر بھی کی کہ لوگ سارا دن الگ الگ تو نہیں پڑھتے لیکن ساری رات کو اکٹھی پڑھنا چاہتے ہیں تو اس کے بارے میں میں ایک مثال دیتی ہوں آپ کو آپ میرے ساتھ ساتھ چلیے اب پھر آپ خود دیکھ لیجئے کہ کیا ہم اپنے لیے یہ چیز پسند کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے لیے بھی کی جا سکتی ہے اب دیکھیے کہ گھر میں اگر کوئی بزرگ ہو اور پانی کا گلاس مانگیں صبح اٹھتے ہی اب گھر کی خاتون جو ہیں وہ مصروف ہیں یا سو رہی ہیں پانی نہ دیں تھک کے وہ دوبارہ سو جائیں بیٹھ جائیں اور پھر اس کے بعد وہ دوبارہ مانگیں کچھ گھنٹے کے بعد اب وہ اس وقت اپنے کسی کام میں مصروف تھیں تو بھی وہ نہ دیں اور اسی طرح دن میں تین چار بار کا پانی پینا پانی مانگنا لیکن پانی نہیں ملا کیونکہ خاتون مصروف تھیں بیٹی تھی یا بہو تھی کسی وقت اس کام میں تھیں کسی وقت کوکنگ میں تھیں اب رات کو جب وہ بیٹی سارے کام ختم کر لے ایک خوبصورت ٹرے نکالے اچھی سجی ہوئی پھر اس کے بعد اب دیکھیے کہ وہ لوگ جب اس طرح کا معاملہ ہو کہ رات کو پانچ خوبصورت گلاس نکالے اپنے گھر کے اور ان گلاسوں میں سے ایک میں دودھ ڈال دے ایک میں شربت ڈال دے ایک میں پانی ڈال دے یا پانچوں کو اچھے طریقے سے ٹھنڈے پانی کے ساتھ لے کے تو انہی بزرگ کے پاس لے جائیں اور کیا کہیں کہ یہ لیں یہ ہے وہ گلاس جو آپ نے صبح کو مانگا تھا یہ ہے وہ گلاس جو آپ نے دوپہر کو مانگا تھا اور یہ ہے وہ جو آپ نے شام کو مانگا تھا آپ کا کیا خیال ہے ان بزرگ کو اس چیز سے خوشی ہونی چاہیے یا ہوگی نہیں ہوگی نا اس لیے کہ وہ کہیں گے نہیں شکریہ اب مجھے اس کی ضرورت نہیں رہی مذاق لگتا ہے نا کھیل لگتا ہے نا یہ اللہ کے لیے کوئی مثال نہیں لیکن جب ہم سارے دن کی چھوڑی ہوئی نمازیں رات کو پورا کرتے ہیں تو وہ کچھ اسی قسم کی بات ہے نماز اپنے وقت پہ آپ نے کبھی سوچی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے توڑ توڑ کے نمازوں کا وقت کیوں رکھا ہمارے سامنے عبادت ہی صرف مقصود تھی تو کہہ دیا جاتا کہ سارے دن میں ایک گھنٹہ کسی بھی وقت نکال کے عبادت کر لو سارے دن کی رکتوں کو جمع کر کے کہہ دیا جاتا کہ ایک دن کے کسی بھی حصے میں بیٹھو اور پڑھ لو لیکن ایسا نہیں کیا حکمت کیا ہے مختلف وقتوں میں نمازوں کو رکھنے کی آزمائش اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتا ہے کہ ہم اس کے لیے کیا کچھ چھوڑ سکتے ہیں مثلا فجر کی نماز کس چیز کی آزمائش ہے کیا امتحان ہے اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ میرا بندہ میرے لیے اپنی نماز چھوڑ سکتا ہے میرے لیے اپنی نیند چھوڑ سکتا ہے کہ نہیں اسی لیے آپ دیکھیے کہ فجر کی اذان کے اندر ایک اضافی الفاظ ہوتے ہیں اص خیر تو خیرم ننن خیر من تو نماز نیند سے بہتر ہے لیکن یہ لفظ سنتے وہی ہیں جو جاگ رہے ہوں جو غفلتوں میں پڑے ہیں وہ کہاں سنیں گے ایک بندہ اگر اللہ کے لیے نیند چھوڑ دیتا ہے نا تو وہ اللہ کی ذمہ داری میں آ جاتا ہے اللہ کے ذمے میں آ جاتا ہے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے ظہر کا وقت عموماً کھانا پکانے کا وقت ہے ماں کی ممتا جاگی ہوتی ہے کہ میں نے اپنے بچوں کے لیے فریش کھانا پکانا ہے اس لیے وہ اس کے لیے تیاری کرتی ہے اور اتنے میں پھر آواز آتی ہے حیا الصلاح حیا الفلاح اٹھو نماز پڑھو نماز کی طرف چلو اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس عورت کو اپنے بچوں کے جسمانی خوراک اپنے بچوں کی جسمانی خوراک کی زیادہ فکر ہے یا اپنی روحانی غذا کی ایک اور ٹیسٹ ہو گیا ماں کی ممتا کا ٹیسٹ ہے پھر عصر کی نماز پہ آئیے عموماً لوگ اس وقت کھا پی کے دوبارہ نیپ لینے کے لیے لیٹ جاتے ہیں اور اگر لوگ جاب کرتے ہیں یا ورکنگ وومنس ہیں تو وہ اس وقت روڈز پہ ہوتی ہیں یہ وقت بھی ایک ایسے احساس کا وقت ہوتا ہے کہ دن جا رہا ہے افراتفری پڑی ہے ٹریفک بلاک ہے یہی تو اللہ تعالیٰ سکھاتا ہے کہ تم ساری مصروفیات میں سے میری طرف کیسے آتے ہو یہ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے پھر مغرب کا وقت پھر کھانا پینا بچوں کو سلانا ان کے ہوم ورک اور رات پھر عشاء کی نماز سارے دن کے ٹوٹے ہوئے ہیں بھاگ بھاگ کے تھک گئے اب ہمت نہیں رہی نماز کی اب نہیں پڑھ سکتے یہ پانچ آزمائشیں ہیں دن بھر کی جو اللہ تعالیٰ ہماری کرتا ہے کہ ہم اس کے ذریعے سے کس طریقے سے اللہ کی طرف آتے ہیں آپ کو وہ دوست کتنا پیارا لگتا ہے جو بھاگا بھاگا آپ کی طرف آئے تھوڑی دیر بعد فون کر لے تھوڑی دیر بعد میسج دے دے ہر ماں ایسے بچے کو پسند کرتی ہے ہر بیوی ایسے شوہر کو پسند کرتی ہے ہر دوست ایسی دوست کو پسند کرتی ہے جو اس سے کانٹیکٹ میں رہے کوئی کام تو نہیں کچھ کروں آپ کے لیے آپ کو میری ضرورت تو نہیں اویلیبلٹی رکھتے ہیں نا جملہ بولتے ہیں ایک ہر وقت I am available for you any time call میں تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کیسا معاملہ ہے اس لیے کوئی ریزن نہیں ہے کہ جس کی بیس پہ ہم نماز چھوڑیں روزہ اسی کا قبول ہوگا جو پانچ نمازیں پڑھے گا نہ کسی اسکول گوئنگ چائلڈ کی کا اسکول جانا اس کو نماز سے ایگزمپ کر سکتا ہے مستثنا قرار دے سکتا ہے نہ کسی جاب کرنے والے کو اس کی جاب اور نہ کسی کا بازاروں میں گھومنا کہ عید کی تیاری میں تھے تو نماز کا وقت نہیں رہا افطاری بنانے کا وقت یہ سب نہیں ہوگا اس لیے سچے دل سے نیت کیجیے کہ اس رمضان میں میں نے کوئی نماز نہیں چھوڑنی ایک چھوٹی سی نیت کر سکیں تو بہت ہی فائدہ ہوگا اور وہ کیا ہے کہ عام دنوں میں نماز تو ہم پڑھتے ہی ہیں الحمد للہ رمضان کے لیے ایک خاص نیت کر لیجئے اور جب آپ نیت کریں گی نا تو اللہ تعالیٰ راستے بنا دے گا وہ کیا ہے کہ میں اس سال رمضان کی سب نمازیں جماعت سے پڑھوں گی عورتوں پہ فرض نہیں ہے مکلف نہیں ہے لیکن عورتیں بھی پڑھتی ہیں اگر جماعت کی نماز تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں ایک نماز ستائیس نمازوں کے برابر ہو جاتی ہے ٹوینٹی سیون اور مردوں کے لیے اگر فرض کر دی گئی تو یہ بات تو کیا ہے ایک بونس ہے نا اس پہ چند لفظ بولوں گی مردوں کے ناطے سے بھی اور عورتوں کے ناطے سے بھی کہ جماعت سے نماز پڑھنا مرد پہ فرض کیا گیا کیوں فرض کیا گیا میں نے لفظ بولا ہے تو میں آپ کو اس کی روایت سنا دیتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے بخاری اور مسلم کی روایت ہے آپ نے فرمایا منافقوں پر فجر اور عشاء کی نماز سے زیادہ بھاری کوئی نماز نہیں ہوتی اگر انہیں پتہ چل جائے کہ دونوں نماز کا ثواب کتنا زیادہ ہے تو ان دونوں نمازوں میں ضرور آتے خواہ گھٹنوں کے بل ہی آنا پڑتا یعنی چل نہ سکتے تو رینگ رینگ کے آ جاتے بچوں کی طرح پھر آپ نے فرمایا میں نے ارادہ کیا کہ معذن کو حکم دوں یعنی آزان دینے والے کو کہ وہ اقامت کہے پھر ایک آدمی کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کو وہ لوگوں کی امامت کروائے اور خود آگ کا ایک شعلہ لے کر ان لوگوں کے گھروں کو جلا دوں جو اس آزان اور اقامت کے بعد نماز کے لیے نہیں نکلتے جی یہ رحمت اللہ کی زبان کے الفاظ مبارک ہیں کہ جو محبت میں بے مثل تھے نرمی ان کے اندر تھی کوئی جابر اور ظالم نہیں تھے لیکن اتنا رقیق القلب اور سافٹ ہارٹڈ پرسن اگر ایسی بات کہتا ہے تو پھر کیا ایسا ہونا ضروری نہیں کہ انسان اس پہ غور کرے اور مردوں کو تو خوش ہونا چاہیے ایک کی جگہ ستائیس مل رہی ہیں دنیا میں تو کہتے ہیں buy one get one free اور آپ کو کہا جا رہا ہے buy one get twenty six free کون سا لیں گے کیا اتنی نیکیاں ہو گئیں ہمارے پاس کہ ہم مبرہ ہیں ہم کچھ بھی نام لیں کیا فرق ہے ضروری ہے فرض ہے ہم اس وقت اس پہ بات نہیں کر رہے ہمارا یہ فرسٹ ہینڈ ٹاپک نہیں ہے ورنہ اس پہ بیسیوں روایتیں موجود ہیں کہ جماعت کی نواز فرض یا اہمیت ہے لیکن میں تو یہاں یہی کہوں گی کہ سارے احکامات کو ایک طرف کر کے اپنے نفع کو تو دیکھ لیں وہ کہتے ہیں نا تو میرا نہیں بنتا اپنا تو بن آپ کو مل رہا ہے کل نامہ اعمال میں کل میدان مخچر میں ایک نیکی کی کمی انسان کو رسوا کر رہی ہوگی انسان ادھر سے ادھر بھاگ رہا ہوگا پھیک مانگے گا ماں سے باپ سے بیوی شوہر بچوں سے کہ ایک نیکی مجھے دے دو تاکہ میں جہنم کے عذاب سے بچ جاؤں کیا اس وقت یہ حسرت نہیں آئے گی کہ میں نے نیکیوں کے کتنے موقع چھوڑ دیے اب یہاں بات کروں گی خواتین کے ناطے سے فرض تو نہیں ہے لیکن جب عورت بھی جماعت سے پڑھتی ہے تو ثواب اس کو بھی مرد کے برابر ملتا ہے ہے نا ایکویلٹی برابری کے حقوق چونکہ ہمارے اوپر فرض نہیں تو ہم سوچتے ہیں پڑھیں بھی نہ اور بعض جگہ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ اس کو ایک ایسا ایشو بنا دیا کہ خواتین اس موضوع پہ بھی پریشان ہونے لگیں کہ کیا عورت بھی نماز جماعت سے پڑھ سکتی ہے کہ نہیں تو آپ دیکھیے کہ عورت کو بھی اتنی ہی نیکیوں کی ضرورت ہے جتنی مرد کو عورت اور مرد میں جو فرق ہے نا وہ صرف اس چیز کا فرق ہے جو اس کی حقوق اور ذمہ داریوں کا عورت کی صلاحیتیں گھریلو طرح کی ہیں کمزور ثابت ہوئی ہے گھر بچے بیوی شوہر اس کو یعنی گھر اور شوہر کو دیکھنا بچوں کو دیکھنا مرد اسٹرانگ ہوتے ہیں ذہنی طور پہ مضبوط ہوتے ہیں عموماً ان کو باہر کی چیزوں میں لگا دیا اس کے علاوہ کسی چیز میں کوئی فرق نہیں بعض لوگ کہتے ہیں عورت کی نماز میں اور مرد کی نماز میں کوئی فرق ہے تو انشاءاللہ میں اس کو بھی آپ کے سامنے رکھ دیتی ہوں کہ عورت اور مرد کی نماز میں تو فرق بات کی بات ہے لیکن سطر میں فرق ہے سطر کیا ہوتا ہے یعنی نماز کے دوران عورت کس طریقے سے اپنے آپ کو چھپائے کیا پہنے کتنا اوڑھے اور مرد کتنا پڑھیں کریں تو اس کو بھی دیکھنا بہت ضروری ہے تاکہ ہم اپنی نمازوں کو بہترین طریقے سے قابل قبول کروا سکیں اور رمضان کے روزے ہماری وجہ سے ضائع نہ ہوں تو عورت کی نماز کا کیا حکم ہے چند باتیں اس پہ کر کے پھر آگے دوسری طرف چلیں گے دیکھیے پہلی بات یہ ہے کہ اگر عورت مسجد میں نہیں جاتی اور گھر میں پڑتی ہے بہترین ہے کیوں کہ مسجد میں جانے سے اور آنے میں ہو سکتا ہے عورت کی بے پردگی ہو ہو سکتا ہے اس کی زینت کا اظہار ہو جائے ہو سکتا ہے کہ اس کا مردوں سے انٹریکشن ہو جائے اسلام پیش کرتا ہے اس چیز کو کہ عورت گھر کے اندر پڑھے بلکہ گھر کے بھی اندر کونے میں پڑھے تنہائی میں پڑے کلازٹس میں چھپی ہوئی جگہ میں کیونکہ دوست کے ساتھ تنہائی ہی اچھی لگتی ہے نا جب آپ اپنی سہیلی کے پاس بیٹھتی ہیں تو آپ کا دل چاہتا ہے نا کہ کوئی دوسرا نہ دیکھے کیونکہ کبھی کبھی بات کرتے ہوئے آنسو نکل آتے ہیں اپنا غم زبان پہ آ جاتا ہے تو دوسروں تک نہ بات پہنچے جب اللہ سے محبت ہوگی تو آپ تو خود کونے ڈھونڈ رہے ہوں گے پھر آپ بیچ لابی میں نہیں پڑھیں گے پھر آپ کوریڈور میں نہیں پڑھیں گے اپنے ہال میں نہیں پڑھیں گے کہ چلو دھیان بھی رہے گھر میں کیا ہو رہا ہے اور کانوں میں ڈرامے کی آوازیں بھی آتی رہیں یہ تماز تو نہیں ہے سارے محفل بیٹھ کے اللہ سے باتیں ہوں گی بھی کیسے تو پہلی بات تو کہہ کہ گھر کے اندر ہی پڑھے اور اس پہ بڑی معروف روایت میں حمیت سے آتی ہے ابن حبان حزیمہ اور احمد میں لیکن اگر عورت شرعی احکامات کی پابندی کرتے ہوئے مسجد میں جانا چاہے تو اس کو منع نہیں کرنا چاہیے ابو دعود کی روایت ہے ابن عمر رضی اللہ عنہ سے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تمنعوا نساءکم المساجد بب و خَيْرُ تو ہن خیر الحن عورتوں کو مسجدوں میں جانے سے منع نہ کرو اور ان کے گھر ان کے لیے بہتر ہیں یعنی عورت مسجد میں جانا چاہے تو روکے نہ مرد وہ باپ بھی ہو سکتا ہے وہ بھائی بھی ہو سکتا ہے وہ بیٹا یا شوہر کوئی بھی ہو سکتا ہے عورت کو منع نہ کرے لیکن اگر گھر میں رہتی ہیں پڑھتی ہیں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے صحابیات کا کیا عمل تھا وہ فجر مغرب اور عشاء یہ تین نمازیں مسجد میں جا کے نفس وسلم کے ساتھ ادا کرتی تھیں لیکن جو دن کی نمازیں ہوتی ہیں ظہر اور عصر وہ گھر پہ پڑھتی تھیں اس کے بارے میں بھی ایک روایت آتی ہے ترمزی میں ابن عمر رضی اللہ عنہ سے اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا عورتوں کو رات کے وقت مساجد میں آنے کی اجازت دو یعنی اندھیرے کی نمازیں جو ہوتی ہیں نا فجر میں بھی اندھیرا ہوتا ہے مغرب پہ بھی شروع ہو جاتا ہے اور عشاء میں بھی تاکہ وہ آئیں بھی تو بے پردگی نہ ہو ہاں خوشبو نہیں لگائے گی اور ایسی خوشبو کہ اٹھتی ہوئی ہو اور ابھرتی بھی ہو اور جس سے فتنہ پھیلے آپ نے فرمایا کہ جس عورت نے خوشبو لگائی ہوئی ہو کیونکہ گھر میں رہتے ہوئے عورت اپنے شوہر کے لیے لگا سکتی ہے اپنے لیے لگا سکتی ہے عطر یا کچھ بھی لیکن گھر سے باہر جا رہی ہے تو کیا کرے اسے دھو لے ابن ماجہ کی روایت ہے ابن ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک عورت کو خوشبو لگا کر مسجد میں جاتے دیکھا تو پوچھا اے اللہ کی بندی کہاں جا رہی ہو عورت نے جواب دیا مسجد میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا اس مقصد کے لیے تو نے اتر لگایا ہے اس نے کہا جی ہاں تو آپ کہنے لگے میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا جو عورت خوشبو لگائے پھر مسجد جائے اس کی نماز قبول نہیں کی جاتی اللہ یہ کہ وہ خوشبو کو دھو ڈالے فتنا ہوگا نا اسلام صد ذرائع چاہتا ہے اسلام یہ چاہتا ہے کہ عورتوں کو فت مردوں کی مردوں کو عورتوں کی وجہ سے فتنے میں نہ ڈالے ایک اٹھتی ہوئی خوشبو ہوگی نمازیوں کے ناک میں جائے گی نا اور یہاں یہ یاد رکھیے کہ اس دور میں اتنی بڑی مسجدیں نہیں ہوتی تھیں بعض دفعہ تو ایک ہی ہال میں آگے مرد پڑتے تھے پیچھے عورتیں پھر ایک اور چیز جو عورت کے لیے نماز میں لازم ہے وہ کیا ہے جو مرد سے اس کا مختلف ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ عورت کا سر چھپے گا موٹی چادر موٹا دوپٹہ لے گی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر مرد اور عورتیں سب جمع ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں تو مردوں کے لیے بہترین صف سب سے اگلی ہوتی ہے اور عورتوں کی صف سب سے پیچھے ہوگی اسلام کتنا الگ کرتا ہے نا عورت کو مرد سے مرد کو عورت سے پھر آپ دیکھیے کہ عورت صف میں کھڑی ہوگی اب عورت اکیلی ہے آپ مثلا مسجدوں میں جاتے ہیں اور جائیں گے انشاءاللہ خاص طور پہ جب رمضان میں اب آپ اکیلی ہیں مرد سارے مرد میں پڑھ رہے ہیں تو عورت جا کے مردوں کے ساتھ نہیں کھڑی ہوگی مردوں کی صف عورتوں کی صف سے الگ ہوگی صف کہاں سے شروع ہوتی ہے اس سے بھی میں آپ کے سامنے تھوڑا سا ذکر کروں جو تکلیف دہ چیز ہے وہ یہ ہے کہ لوگ مسجدوں میں تو آتے ہیں لیکن ان کو اس چیز کی سمجھ نہیں ہوتی بعض لوگ رائٹ سائڈ سے شروع کرتے ہیں دائیں سائڈ پہ کھڑے ہو جاتے ہیں بعض جو ہیں وہ جہاں دل جاتا ہے کھڑے ہو جاتے ہیں جن کو جلدی جانا ہوتا ہے وہ عین دروازے کے آگے کھڑے ہو جاتے ہیں بعض کو یہ کھڑا ہے اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوتے پچھلی دوسری صف میں کھڑے ہوتے ہیں مصنون عمل کیا ہے کہ جو سب سے پہلا شخص عورت ہے یا مرد جو مسجد میں اگر جاتا ہے تو صف کے بالکل سینٹر میں ہوگا مردوں میں تو بات فرق ہے اس کی اس وقت اتنی ضرورت تو نہیں لیکن اشارتاً ذکر کرتی ہوں کہ اگر امام ایک ہیں اور ساتھ ایک ہی مقتدی ہے تو امام صاحب نماز پڑھیں گے اور جو ایک شخص ان کے ساتھ پڑھنے والے ان کے رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا نماز شروع ہو جائے گی اتنی میں دوسرا شخص بھی آ گیا وہ دوسرا آنے والا پہلے شخص کو کندھے سے پکڑ کے پیچھے کھینچے گا اور دونوں امام صاحب کے بیچ میں بالکل اینڈ درمیان میں دونوں شروع کریں گے تیسرا مرد آئے گا تو وہ رائٹ سائڈ پہ آئے گا چوتھا آئے گا تو وہ لیفٹ پہ آئے گا پانچواں آئے گا تو رائٹ پہ آئے گا یعنی صف درمیان سے پھیلتی ہے رائٹ لیفٹ رائٹ لیفٹ ٹھیک ہے اور آپ نے فرمایا بہترین قدم ہے وہ جو صف کو ملانے کے لیے اٹھے یعنی کسی کو آپ پیچھے سے آگے کرنا آپ سوچیں گے کہ کیا نماز خراب نہیں ہوتی نہیں یہ بہترین اس کے لیے ایک عمل ہو جاتا ہے اب عورتوں پہ بات اگر کریں تو عورتوں کو عموماً تو امام صاحب نہیں دکھ رہے ہوتے آپ پہلی تھی جو مسجد میں گئیں نماز کے لیے مڈل میں کھڑے ہو جائیے جو مڈل آف دا روم ہے دوسری ہیں اگر آپ تو جہاں بھی کوئی ایک کھڑا ہے آپ اس کے جا کے رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہوں بعض لوگوں کو نہیں پتہ ہوتا وہ رائٹ پہ نہیں کھڑے ہوتے کونے میں کھڑے ہو گئے اب یہاں دیکھیے کہ حکم تو یہی تھا نا کہ آپ سینٹر میں کھڑے ہوں لیکن اب ایک غلط جگہ کھڑا ہوا تو آپ کیا کریں ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح کا حالات ہیں ویسے تو اگر آپ ان کو ہاتھ سے ہلا کے ادھر لے آئیں تو ٹھیک ہے لیکن عموماً چونکہ ہمیں پوری بات نہیں سمجھ ہوتی تو ایسے باتوں سے مسئلے اٹھتے ہیں تو فی الحال پھر آپ بھی ان کی رائٹ سائڈ پہ کھڑی ہو جائیں ایک بندہ ایک نماز میں پڑھ ایک صف میں ایک عورت یا کوئی پڑھ رہا ہے اور دوسرا اگر دوسری میں چلا جاتا ہے اور پہلی میں جگہ ہے تو دوسرے کی نماز نہیں ہوتی یعنی اتنا زیادہ اس مسئلے میں بھی میں دیکھتی ہوں کہ علم کی کمی ہے کہ تکلیف بھی ہوتی ہے اور بندہ مسجد میں جا کے بھی تکلیف محسوس کرتا ہے تو بہرحال اگر عورت جماعت سے مردوں کے ساتھ پڑھ رہی ہے تو اس طرح پڑھے گی ہاں عورت اگر خود نماز پڑھتی ہے عورتیں ہی جماعت کر رہی ہیں تو پھر وہ عورت بیچ میں کھڑی ہوگی مرد امام آگے کھڑا ہوتا ہے عورت بیچ میں کھڑی ہوتی ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ بعض حالات میں گھروں میں جماعت آپ کرائیں گے کچھ وقت ایسے ہوتے ہیں اور سننے والوں میں کچھ لوگ ہو سکتے ہیں ایسے شہروں میں ہیں کہ جہاں مسجدیں قریب نہیں شوہر اور بیوی ہیں ہم اس سے بات شروع کر لیتے ہیں پریکٹیکل باتیں سامنے آئیں تو بہتر ہوتی ہیں اب شوہر جماعت کرا رہے ہیں بیوی نماز پڑھ رہی ہیں تو کیسے ہوں گے شوہر آگے کھڑے ہوں گے اور بیوی بالکل ان کے پیچھے صف میں کھڑی ہوں گی دونوں برابر نہیں کھڑے ہو سکتے کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت سے ملتا ہے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز پڑھی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے ہمارے پیچھے نماز ادا کی جب کہ میں نبی کریم کے پہلو میں کھڑا ہوا اور آپ کے ساتھ نماز پڑھتا جا رہا تھا ٹھیک ہے تو عورت پیچھے کھڑی ہوگی آپ شوہر اور بیوی ہیں تو شوہر جماعت کرائیں گے بیوی پیچھے رہے گی اور یہ ذہن میں رکھیے کہ آپ جتنے مرضی علم میں بڑھ جائیں آپ جتنے شارپ مائنڈڈ ہو جائیں آپ کو قرآن آدھا یا پورا آ گیا یا پانچ پارے پڑھ گئے پھر بھی آپ شوہر کو جماعت نہیں کرا سکتے عورت جماعت مرد کو نہیں کروا سکتی عورتوں کو کرا سکتی ہے اب آپ دو تھے اب تیسرا کیس لیتے ہیں دوسرا کیس کہ بچہ بھی ایک بیٹا ہے اب کیا کیا جائے باپ جماعت کرا رہا ہے اگر تو بیٹا اس کی رائٹ سائڈ پہ کھڑا ہوگا سیم صف میں اور ماں جو ہے وہ پھر دوسری صف میں جائیں گی ٹھیک ہے تیسری مثال لیتے ہیں کہ بیٹی ہے صرف ایک یعنی ماں میاں بیوی ہیں اور ایک بچی ہے تو باپ پہلے کھڑا ہوگا پھر دوسری صف میں بیوی اور بیٹی کھڑی ہوگی دو خواتین ہیں تیسرا کیس لیتے ہیں دو بیٹے ہیں اور ماں ہے صرف باپ سب سے پہلی صف میں کھڑا ہوگا اس سے پیچھے دوسری صف جو ہے اس میں باپ اور بیٹا کھڑے ہوں گے دونوں ایک ساتھ دونوں بھائی یعنی دو دو مقتدی آ گئے وہ دونوں کھڑے ہوں گے تیسری صف میں پھر ماں ہوگی اور اسی طرح پھر سو آن میرا خیال ہے کہ آپ سمجھ چکے ہوں گے گھر میں جتنے بچے مرد ہیں میل بچے ہیں وہ اگلی صف میں کھڑے ہو جاتے ہیں اور عورتیں یا بیٹیاں جو ہیں وہ تیسری صف میں کھڑی ہوں گی تو انشاءاللہ شاء آپ دیکھیے کہ اس سے آپ کے گھر میں خوشبو آئے گا آپ کی نمازوں میں خوشی ہو آئے گا گھر میں رحمت آئے گی کیا آپ اس وقت نیت کرنا چاہتی ہیں کہ اس مہینے کی آنے والے رمضان کی ساری نمازیں میں جماعت سے کروں گی کوئی نہیں ہے نا اپنی دو سال کی بچی کو ساتھ کھڑا کر لیں کہ اللہ تعالیٰ میرے پاس تو یہی ہے کوئی گھر میں آیا ہوا ملنے کے لیے کوئی قریب دوست ہیں دو تو وہ مل سکتی ہیں کچھ تو زیادہ کریں اس رمضان میں کیونکہ ہمارے پاس نیکیاں ہیں ہی نہیں کمزور ہیں بالکل خالی ہاتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور اگر نیکیاں نہیں ہیں تو کل قیامت کے دن افسوس ہوگا حسرت ہوگی تو اختمام کریں گے ان شاء اللہ تعالیٰ کی نماز کو جماعت سے پڑھیں گے پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ کچھ چیزیں اس طرح کی بھی ہو سکتی ہیں جو ہمارے ذہن میں سوالات ہوں میں چاہوں گی کہ آپ لوگ اپنے سوالات جب کہ ذہن میں ہیں ابھی آپ کو بریک دیں گے اور اس میں آپ لکھیے اسکرین پہ بلکہ اگر ایک کام کر لیجئے کہ ٹیکس کھول دیں اور جو سوال اگر کسی کا ریلیونٹ ہے تو وہ لکھ دیں بس صرف دو تین لفظوں میں لکھیں انشاءاللہ بات سمجھ آ جائے گی تاکہ ہمارا یہ لیکچر صرف لیکچر ہی نہ ہو ہماری نمازوں کے اندر جو بھی کمی بیشی ہے جو سوالات ہیں اس کو بھی فائدہ دے دے ہمیں لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم اس موضوع پہ بات کریں گے تو پھر سمجھ آئے گی کیونکہ میں چاہ رہی ہوں کہ اب بہت زیادہ باتوں کو ادھر ادھر لانے سے کی بجائے ہم اب ان نماز کے طریقے پہ بھی بات کریں بہت ضروری ہے کیونکہ نماز ٹھیک نہیں تو روزہ ٹھیک کیسے نہیں ہو سکتا جی سوال آ رہا ہے تو میں ساتھ ہی جواب دے رہی ہوں should mother and daughter always do جماعت ایٹ ہوم جی کریں بہت اچھی بات ہے کیا حرج ہے آپ دیکھیے کہ آپ خود نہیں پڑھ رہے آپ کی اپنی نماز پھر آپ کی بچی کی نماز آپ ماں اور بیٹی ہیں نا تو ماں جماعت کرا لے بیٹی ساتھ کھڑی ہو ہاں بچی جوان ہے بارہ سال کی تیرہ چودہ کی جس کو اب نماز آ گئی ہے کرنی پڑھنی تو وہ بیٹی بھی پڑھا سکتی ہے اسی طرح ایک اور سوال آپ کی اس بات سے جواب دے دوں کہ جس کا ایک بہت ہی اہم ایشو ہے مثلا ماں ہے گھر میں یا دو چار عورتیں کھڑی ہیں بیٹا بھی ہے اور بیٹا کتنا ہے جو سمجھدار ہے بارہ سال کا تیرہ کا چودہ ارلی ٹین کہہ لیں یا بعد دفعہ اس سے بھی چھوٹے ہوتے ہیں لیکن نماز پوری آتی ہے تہارت کا پورا انتظام کرتے ہیں تو وہ بیٹا پڑھائے گا بعض دفعہ ہم بڑے جوان ہوتے ہوئے بچوں کو بھی بچے ہی رکھتے ہیں اور وہ عورتوں کے ساتھ پڑھ رہے ہوتے ہیں ایسا نہیں ہمارے پاس سیٹرڈے اسکول ہوتا ہے ایک جگہ پہ تو وہاں بچوں میں یعنی جو میکسیمم بڑی ایج کے بچے ہمارے پاس آتے ہیں وہ بارہ سے تیرہ سال کے ہیں تو جب ہم جماعت کرتے ہیں اور میں خود بھی ہوتی ہوں وہاں تو میں نہیں کراتی وہ بارہ سال کا یا تیرہ سال کا لڑکا وہ لڑکے سارے آگے کھڑے ہوتے ہیں پھر پیچھے دوسرے کمرہ کرٹن ہے تو وہاں پہ میں سب بچیوں کے ساتھ کھڑی ہوں اور ان کی ٹیچرس بھی ہوتی ہیں ٹھیک ہے if the child gets distracted during نماز تو اس کو اٹھا لے پہلے یہ بہت ہی اہم سوال ہے خواتین کو اس سے فائدہ ہونا چاہیے اور وہ کیا ہے کہ چھوٹے بچوں والی عورتیں نماز کیسے پڑھیں پہلی بات یعنی اچھا ابھی باقی سوال نہ لکھیے میں پہلے ان کا جواب دے دوں آپ لوگ لکھیے کیونکہ جب آپ اس میں اسکرین پہ لکھتے رہیں گے نا تو آپ بھی پھر لکھ نہیں پائیں گے اور یہ باتیں سننے سے یاد نہیں رہتی کوشش کیجیے کہ جو میں بول رہی ہوں اس کو آپ لکھتے جائیں جتنے سوال ہیں میں اس کو سامنے آپ کے رکھتی ہوں جی یہ سوال تھا کہ چھوٹے بچوں کی ساتھ نماز کیسے پڑھی جائے تو اس کے بارے میں آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ پہ محبت آتی ہے کہ اس نے ہمیں کتنی سہولت دی ایک عورت ہے اس کا بچہ ہے اس کے اندر پہلے تو اتنی سمجھ ہونی چاہیے کہ بچے کو نماز سے پہلے ہر ضرورت سے فارغ کرا لے اس کو اگر پلانا ہے کھلانا ہے اگر اس کو چینج کرنا ہے یہ سب کر دیں پھر دوسری چیز یہ ہے کہ بچے سے اپنا دل نکالے دیکھیے ایک چیز لکھی اپنے پاس اس دل کا مقام اس دل میں جگہ ہے تو میرے رب کی ہے رب کی جگہ یہاں اگر دنیا کی کوئی چیز آ جائے اولاد مال اسباب گھر شوہر آ جائے تو یہ شرک ہے کل ہم نے جو بات سنی وہ یہی تھی نا کہ اس دل کو اللہ کے لیے خالص کرنا ہے یہ فتنہ کب بنتی ہیں چیزیں جب یہ اللہ کی جگہ لینے لگتی ہیں یہ آنکھوں کی ٹھنڈک ہیں یہ زینت الحیات دنیا ہیں لیکن دل میں نہیں رہیں گی کیونکہ خدا نخواستہ دل میں آتی ہے نا جو چیز تو اسی پہ آزمائش آ جاتی ہے ماں اپنے دل کو بچے کی محبت سے خالی کر دے اللہ کے نبسِ وسلم کی ایک خوبصورت روایت تھی عمل کی بات بتا دیتی ہوں کہ آپ اپنی بیویوں سے انتہائی محبت کرتے تھے اور آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ اللہ کے اللہ علیہ سلم ہمارے ساتھ بیٹھے ہوتے ہم باتیں کر رہے ہوتے ایسے لگتا ہے کہ آپ کو ہم سے بہت محبت ہے اتنے میں مؤذن کی آواز آ جاتی تھی ہی آل صلاح ہئی آل الفلاح تو آپ ہمارے پاس سے اٹھ کے یوں اٹھ جاتے جیسے گویا کہ ہمیں پہچانتے نہیں یعنی آپ پکارتے بھی رہیں تو آپ نہیں ہوں گے تو اس سے ایک صرف بات بچوں ہی کے لیے نہیں بلکہ باقی لوگوں کے لیے بھی واضح ہو گئی کہ ہم کسی بھی مصروفیت میں ہوں میاں بیوی کسی محبت مصروفیت میں ہیں یا کوئی محفل ہے کچھ ہے نماز آ گئی تو اب میرے رب نے بلا لیا آپ بیٹھے ہوتے ہیں نا تو سیل فون بچتا ہے آپ ایک دم گھبرا کے اٹھاتے ہیں اس وقت ایکسکیوز میں کہہ دیتے ہیں نا لوگ بیٹھے ہیں باتیں کر رہے ہیں پھر آپ کو کوئی اہم بات ہوتی ہے تو وہاں سے ہٹ جاتے ہیں کونے میں جا کے سنتے ہیں تو جب ایک دنیا میں کسی کی کال آئے تو آپ کا یہ ریئیکشن ہے تو اللہ کی کال آئے تو پھر کیوں نہیں ہے ٹھیک ہے تو پہلی بات جب نماز کا وقت ہے نوٹ کریں نہ اس وقت کوئی بیٹا ہے نہ بیٹی ہے نہ بچہ ہے نہ بچی ہے بچے مختلف ایج کے ہوتے ہیں بہت چھوٹے ہیں یا بڑے ہیں شروع سے اگر ایک بچہ اپنی ماں کو دن میں پانچ بار اس کو زمین پہ یا جھولے میں لٹا کے خود نماز میں مصروف دیکھے چار لفظ نکالے گا نا روئے گا رونے دیں اس کا رونا بھی عبادت ہے لیکن اس کو پتہ چلے گا اس کے لاشعور میں کہ یہ ماں دن میں پانچ بار ایسے کرتی ہے اس وقتوں میں ضرور کچھ ہوتا ہے بلکہ میں تو یہ ریکمینڈ کروں گی کہ جب آپ نماز پڑھیں نا تو اپنے بچے کا جھولا بالکل اپنے ساتھ رکھیں کہ وہ آپ کو دیکھے وہ رو رہا ہے آپ نہ اس کو دیکھیں لیکن اس کے لاشور میں آپ کی نماز ہو کر کے دیکھیے دو تین چار مہینوں میں وہ بچہ اس وقت پہ پھر رونا چھوڑ دے گا ہمارا حال کیا ہے کہ ہم بچوں کو ہتھیلی کا چھالا بنا لیتے ہیں کبھی ہو سکتا ہے بچہ بہت رو لے ناقابل برداشت ہے یا اس کو کوئی تکلیف ہے تو اٹھا لے اسلام نے اس چیز کی اجازت دی ہے کہ مشکل حالات میں ایون جنگ میں ہیں تو آپ اپنے ہتھیار لے کے بھی پڑھ سکتے ہیں چل پھر کے بھی نماز پڑھ سکتے ہیں تو بچہ اگر ہوتا ہے تو اس کو اٹھا لیا جا سکتا ہے اس میں کوئی حرج نہیں لیکن توجہ جو ہے وہ پھر نماز پہ رہے what if husband is home and does not go to masjid is it okay to do jamaat at home is that an for a man پر جی بالکل پہلے فرسٹ ہینڈ پہ تو کر لیں ایسا دیکھیے نیکیاں بھی اگتی ہیں ایمان کا بیج دل میں جاتا ہے تو ٹائم لگتا ہے ایک مرد نماز نہیں پڑھتا اب پڑھنے لگ گئے اور آپ اس کو کہیں تمہاری نماز ہی نہیں ہو رہی تم مسجد میں نہیں جا رہے ایسا نہ کریں آپ گھر میں پڑھا لیں عادت نہ ہو اسلام ہمیں ایک جگہ سٹک ہونے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ کہتا ہے آگے بڑھو اور آگے بڑھو اور آگے بڑھو ہم ایک سے آگے جائیں انشاءاللہ جب گھر میں پڑھے گا بچے بھی پڑھ رہے ہیں بیوی بھی پڑھ رہی ہیں پھر کچھ سال چھ مہینے کے بعد دل چاہے گا تو انٹریکٹیو ہونے کے لیے مردوں کے ساتھ مسجد میں بھی جائے گا تو انشاءاللہ پھر اس سے سہولت ہوگی ٹھیک ہے اور اس میں آپ دیکھیے کہ یہ بھی چیز یاد رکھیں کہ گھر میں جب جماعت ہوتی ہے نا تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ ہوتا ہے کہ سب لوگ ایک ہی وقت پہ پڑھ لیتے ہیں یعنی اگر ہم نے یہ نیت کی ہے کہ اس دفعہ ہم نے ساری جماعت سے پڑھنی ہے نمازیں ٹھیک ہے تو اب آپ دیکھیے کہ جب ساری نماز والے گھر والے پڑھ رہے ہیں تو ختم ہو گیا نا ورنہ آپ دیکھیے کہ نماز کا وقت اگر دو ڈھائی گھنٹے رہتا ہے نا تو پورا وہ خسر پھسر لگی رہتی ہے کبھی ماں ایک بچے کو اٹھو نماز پڑھو پھر تھوڑے دیر بعد ڈانٹے گی نماز نہیں پڑھی پھر بیٹی کو کری اٹھو چھوڑو فون نماز پڑھو ایٹھول یو کیا مصیبت ہے آپ نے کیوں سر پہ سوار کیا ہو گئی ہے نا وقت چلو گو وضو کرو سب ساتھ پڑھ لیں آپ کا درد سر بھی ختم بچوں کو بھی عادت ہو گئی اور برکت بھی ہوگی ان شاء اللہ تعالیٰ نیو نیو بورن کو آگے رکھ کر ساتھ جماعت پڑھ سکتا ہے بالکل آگے نہ رکھیں سائڈ پہ رکھ لیں تو پھر پڑھ سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ of of have women have started coming with small kids and they let the kids cry with really distract how do we handle that جی اس کے لیے آپ دیکھیے کہ یہ آپ تو نہیں ہینڈل کر سکتی یہ جو مسجد کے مینجمنٹ والے ہیں وہ کر سکتے ہیں ایسی عورتیں اگر گھر میں خود نماز پڑھتی ہیں یا بچوں کی ٹریننگ کر کے لاتی ہیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ پھر سہولت ہوتی ہے تھوڑا سا ہمیں بھی برداشت کرنا چاہیے ایسی خواتین کے لیے مسجدوں میں ایک الگ روم بن سکتا ہے محروم نہ کریں بچے پانچ دفعہ نماز کی آواز سنتے ہیں یا تراویوں میں سنیں گے تو آپ دیکھیں شیطان بھاگتا ہے ایک چیز جو میں نے بہت کلوزلی فیل کیا وہ یہ ہے کہ بچہ خاموش ہوتا ہے جو ہی نماز کا وقت آتا ہے نا تو بچہ رونے لگتا ہے مسجدوں میں خاص طور پہ اس کی وجہ کیا ہے میں آپ کو بتاتی ہوں پہلی بات ہے کہ ایک دم لاؤڈ اسپیکر پہ اذان ہوتی ہے یا آواز آتی ہے بچہ یوز ٹو نہیں ہوتا پھر دوسرا ہے کہ ماں نے اس کو ہر وقت پکڑنے کی عادت ڈالی ہوئی تھی اب ماں اس کو چھوڑ رہی ہے اگر بچے شروع سے یوز ٹو ہوں گے نا تو وہ بالکل نہیں روئیں گے گھر میں مطلب میں آپ کو ایک چھوٹی سی ٹپ دینا چاہوں گی جو مجھے کم از کم بہت ہی اپنے لیے اچھی لگتی ہے تو آپ کے لیے بھی اچھی ہوگی میں سوچتی ہوں کہ آپ کا نیو بورن بیبی ہے نا تو آپ اس کو چند دن کا جب آپ بھی سیٹل ڈاؤن ہو گئے نا اس کے بعد جہاں وہ لیٹے سوئے اس کے پاس تلاوت کھلا دیں کوئی ایسا طریقہ کوئی ایسا انداز اختیار کریں ایک چیز جو مجھے بہت ہی پسند آتی ہے میں نے ایک پلو دیکھا کہیں کہ جس کے اندر اسپیکرس لگے ہوتے ہیں بس چھوٹا سا ہوتا ہے فومی سا نا تو اس میں آپ اپنے سیل فون کا جیسے لگا دیں یا آج کل تو M P three player digital Qurans ہیں تو وہ لگا کے تو کچھ بھی ہوتا تو وہ میوزک کے لیے شاید لیکن میں نے وہ پلو جب دیکھا تو مجھے اتنا اچھا لگا اس رنگ میں کہ میں بچوں کو اگر ماں سلائے تو اس کو اس پلو پہ لٹائے اور ہلکی سی آواز میں تلاوت چلا دے یا کوئی اور اچھی چیز تو آپ دیکھیے کہ کیا وہ بچہ یوز ٹو نہیں ہوگا ہو سکتا ہے نا ہم بچے کو اتنی خاموشی کا عادی کر دینا کہ اگر دروازہ بھی کھٹکا تو وہ اٹھ جائے گا کچی نیند ہے وہ اتنا ہی ہوگا پھر ہر وقت وہ ڈرے گا آپ شروع سے اس کو عادت ڈال دیں کہ وہ آوازوں کا عادی ہو اس کو لیکچر سنائیں اس کو قرآن سنائیں اس کو عربی انگلش اردو جو آپ کا دل چاہے وہ سنائیں ہاں جی الحمدللہ یہ لکھ رہی ہیں کہ ان کا بچہ اسی طرح سوتا ہے عادت بنائیں یہ لوریاں ہوں گی اور آپ یقین کریں کہ یہ چیز کام آئے گی باقی لوگوں کے بھی اچھا کچھ چیزیں نماز سے ہائی لائٹڈ کر کے پہلے دیکھ لیتے ہیں آپ لوگ لکھتے جا رہے ہیں اور میں سوچ رہی تھی کہ آپ نہیں لکھیں گے کیونکہ اسپیشلی نماز کی کوئی بات نہ رہ جائے جو ہم اس وقت بات کر رہے ہیں میں اوپر سے دیکھوں اب پلیز کچھ تھوڑی دیر کے لیے نہ لکھیے تاکہ ہم اس کو پہلے جنہوں نے لکھا ان کا ان کا بھی رائٹ ہے جمعہ پڑھنے مسجد جب جاتے ہیں تو چار سنت پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ وہ اس کے بعد وضو دو چلیں آپ کا سوال مجھے میں نے پورا نہیں پڑھی لیکن مجھے بات واضح سمجھ کچھ آ گئی یہ بڑا اہم ایشو ہے ہم میں بہت ساری خواتین مسجد میں نماز کے لیے جاتی ہیں اسپیشلی جمعے کے لیے جمعے کی نماز کے بارے میں بھی ہمارا شرح صدر ہونا چاہیے تو پہلی بات یہ ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے وہ صرف اور صرف دو رکت ہے جو ہم امام صاحب کے ساتھ پڑھتے ہیں دیٹس اٹ گھر میں آپ پڑھیں گے تو آپ بارہ رکت پڑھتے ہیں تب آپ کی نماز ہوتی ہے لیکن مسجد میں جا کے آپ جمعہ پڑھتے ہیں مرد یا عورت دونوں کے لیے ایک ہی چیز ہے تو صرف دو فرض جو ہوتے ہیں مسجد میں امام صاحب کے ساتھ پڑھنے کے وہی نماز ہیں جس نے وہ دو فرض پڑھ لیے اس کا جمعہ پورا ہو گیا ٹھیک ہے لیکن اس کے ساتھ جو سنتیں ملائی جاتی ہیں یا اس سے آگے پیچھے تو پہلی بات ہے کہ جمعے کی جماعت سے پہلے کوئی بھی سنتیں نہیں ہوتی اتنی معروف غلطی ہے ہمارے ہاں خواتین کو مسجد میں آتی ہیں اور آتے ہی پہلے سنتیں پڑھنا شروع کرتی ہیں کوئی دو پڑھتی ہیں کوئی چار پڑھتی ہیں تو دیکھیے کہ اذان سے پہلے تو نماز نہیں ہوتی نا اذان کے بعد نماز شروع کرتے ہیں نا اور عموماً دیکھیے کہ جو مصنون عمل ہے جن مسجدوں میں اس طرح سے ہوتا بھی ہے کہ جمعے کی اذان ہوئی اور ساتھ ہی خطبہ شروع ہو جاتا ہے خطبہ شروع ہو جائے گا نا تو اس کا طریقہ کیا ہے جو ہو رہا ہے اس کو الگ کر دیں آپ نے کیا کرنا ہے گھر سے نکلے جمعے کی نماز کی نیت سے تو غسل کریں غسل جمعے کے دن کرنا مصنون ہے اور بلکہ ہمیں یہ سنتیں ساری آنی چاہیے دوسری بات یہ کہ پوائنٹس میں لکھیں جمعہ کے مسائل آپ اپنے نوٹس میں ایک ٹاپک بنائیے جمعے کے مسائل یا جمعہ کی نماز میں کیا کچھ ہو سکتا ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ جمعہ کی کے دن صبح اٹھ کے غسل کرنا سنت ہے بلکہ بڑی ڈیٹیل روایت بھی آتی ہے کہ وہ مرد جو اپنی بیوی سے تعلق قائم کرے پھر صبح غسل کرے ناہن کاٹے اور مونچھوں کو ترشوائے پھر نماز کے لیے جائے تو وہ مطلب اس سے اجر لیتا ہے پھر جمعہ کی نماز ہم کیوں پڑھیں جمعہ مسجد میں کیوں پڑھیں کیونکہ ہفتے بھر کے گناہ جو ہیں وہ معاف ہو جاتے ہیں بخاری کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ اسلّات الخمس والجمعت الى الجمعتی اتی و رمضان مکفرات ما بینہن لیکن شرط ہے کیا عزت تنبل کبائر ہر نماز گزشتہ نماز تک کے اور جمعہ یعنی جمعہ تک کے لیے ہفتے بھر کے اور رمضان سال بھر کے گناہوں کا کفارہ ہیں بشرتے کے کبیرہ گناہوں سے بچا جائے چاہتے ہیں ہم کہ ہمارے پورے گناہ کے چھوٹے چھوٹے گناہ معاف ہو جائیں پورے ہفتے کے گناہ معاف ہو جائیں ٹھیک ہے تو اس کے لیے اختمام ہونا چاہیے اور اگر کوئی مر جمعے کی نماز نہیں پڑھتا تو اس کے لیے کیا روایت ہے صحیح مسلم کی روایت ہے عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آپ نے فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ نہ پڑھنے والوں کے بارے میں فرمایا میں چاہتا ہوں کسی کو نماز پڑھانے کا حکم دوں پھر جمعہ نہ پڑھنے والوں کو ان کے گھروں سمیت جلا ڈالوں صحیح مسلم کی روایت ہے یعنی جو مرد جمعہ نہیں پڑھتے تو ان کے لیے اتنی شدت ہے پھر جو مرد جان کے جمعہ نہیں پڑھتا اس کے بارے میں کیا حکم ہے حضرت ابو جود الزمری سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی وسلم نے فرمایا جس شخص نے تین جمعے غفلت کی وجہ سے چھوڑ دیے یعنی مسلسل تین جمعے وہ مسجد میں نہیں گیا جماعت کے لیے تو اللہ تعالیٰ اس کے دل پر مہر لگا دیتا ہے سیل کر دیتا ہے دل دل کے اندر ہدایت نہیں آئے گی خیر نہیں آئے گی اور نتیجہ کیا ہوگا کہ ایسا بندہ پھر اس خیر سے دور ہو جاتا ہے اور اس کو وہ رحمت نہیں ملتی تو لہٰذا دل بند ہو گیا تو پھر تو سرجری کروانی پڑے گی تو مسجد مردوں کے لیے تو فرض ہے لیکن عورتیں بھی جا سکتی ہیں جمعہ کے روز آپ غسل کریں مسواک کریں اور خوشبو لگائیں مرد جو ہیں اور عورتیں اگر کوئی لگاتی ہیں تو ایسی جیسے عطر جو پھیلتا نہیں یا ہلکا سا اور اگر جمعہ کے لیے جا رہی ہیں تو پھر نہ لگائیں تو بہتر ہے پھر آپ دیکھیے کہ جمعہ کے دن کثرت سے دروش پڑھنا چاہیے اس کے بارے میں بھی ایک روایت حاکم اور بحقی کی میں ہے ابو مسعود الانصاری سے کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جمعہ کے روز مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو جو شخص جمعہ کے روز مجھ پر درود بھیجتا ہے وہ میرے سامنے پیش کیا جاتا ہے اب کیسے پیش کیا جاتا ہے یہ اللہ کو پتہ ہمارا کام یہ ہے کہ پڑھنا ہے اب آپ دیکھیے کہ آپ مسجد میں گئے اب جمعہ پڑھنے کے لیے آپ جا رہے ہیں تو کیا ہوگا دو نفل تحیت المسجد کی نیت سے پڑھیں گے اور یہ کب بھی پڑھیں گے جب خطبہ شروع بھی ہو چکا ہوگا یعنی مسجد میں جانے کے بعد نماز جمعہ سے پہلے نوافل کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے کچھ نہیں ہے کچھ اللہ کے نبی نے سنت کی صورت میں کچھ نہیں پڑھے ہاں دو رکعت تحیت المسجد کی ادا کریں گے مسجد میں جمعے کا خطبہ شروع ہونے سے پہلے جانا چاہیے کیونکہ اگر خطبہ شروع ہو جاتا ہے تو پھر عام نماز کا ذر ملتا ہے ایک روایت میں آتا ہے کہ پھر وہ فرشتے جو انسان کا اجر لکھ رہے ہوتے ہیں وہ خود بھی خطبہ سننا شروع کر دیتے ہیں اب آپ کریں کیا کہ دو نفل پڑھیں پہلے چلی گئی ہیں آپ بہت اچھی بات ہے جا کے مناسب جگہ پہ آپ بیٹھیں اس کے بعد آپ یہ کر سکتی ہیں کہ دو نفل پڑھیں سورہ کہف پڑھیں قرآن پاک کی تلاوت کریں دعائیں پڑھیں کچھ سبق یاد کرنا ہے وہ کریں آپ کو پورے ویک میں جو دعائیں دی جائیں گی انشاءاللہ رمضان کے دوران اس کو یاد کر لیں لیکن اگر کوئی نفل جیسے استخارے کے کوئی نفل ہیں کچھ بھی ہے تو وہ پڑھیں میں چاہتی ہوں تو میں اجتناب کرتی ہوں وہاں جا کے کثرت نفل پڑھنے کو کیوں اب دیکھیے کہ بعض دفعہ خام خواہ لوگوں کے اندر انسان کا نام آ جاتا ہے نا کہ یہ درس دیتے ہیں یا یہ پڑھاتے ہیں تو میں یہ سوچتی ہوں کہ میں تو اپنے نفل پڑھ رہی ہوں گی نا لیکن لوگ مجھے آتا دیکھ کے پڑھتا دیکھ کے یہ سوچیں گے کہ یہ سنتیں پڑھ رہی ہیں ٹھیک ہے تو دو یا چار کوئی بھی سنت جمعے کے خطبے سے نہیں ہے پہلے ہاں دو نفل پڑھ کے بیٹھ جائیں خطبہ شروع ہو چکا ہے تو مختصر پڑھیں اور ہماری تو ماشاء اللہ ویسی بڑی مختصر ہوتی ہے اس لیے اس کی تو فکر نہیں ہے پھر اس کے بعد دیکھیے کہ جمعہ جب خطبہ ہو تو خاموشی سے سننا چاہیے خطبے کا ہونا اصل میں اس چیز کی دلیل ہے کہ اب تم باقی چیزوں کو چھوڑ دو کبھی نیند آنے لگتی ہے اس کے بارے میں کیا کریں جگہ بدل دیں بعض لوگ ٹیک لگاتے ہیں تو ٹیک چھوڑ دیں ترمزی کی ایک روایت عبداللہ بن عمر سے کہ اللہ کے نفس وسلم نے فرمایا اذا ناس احدکم یوم الجمعتی فل یتا ام مجلسی ہی جسے جمعے کے وقت اونگ آئے وہ اپنی جگہ بدل لے جگہ بدلنی آپ نے انشاءاللہ تعالی اللہ تعالیٰ اور بات نہیں کرنی دوران خطبہ اگر کسی نے کسی کو یہ کہا کہ چپ رہو تو اس نے بھی لوک بات کی یہ صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یعنی کوئی بول رہا ہے اس کی اس کا نہیں گناہ بتایا کسی بولنے والے کو کوئی یہ کہہ دینا کہ چپ کرو اِز قلت صاحب کا یومل جمعی انست ول امام و یکتبو فقد لغاؤت متفق نلئی کہ جس نے جمعے کے دن دوران خطبہ اپنے ساتھی سے کہا خاموش رہو اس نے بھی لغ بات کی تو ذرا سوچیے اس ساتھی کا جرم کیا ہے کہ جس نے اس وقت یعنی باتیں کی منع ہے اشارہ کرنا بات کرنا کسی کو سلام کرنا سیل فون اٹھانا ایون خطبے کے دوران نوٹس لینا بھی منع ہے خطبہ سنتے وقت آپ بیش ایک نماز کی کیفیت میں ہوتے ہیں پھر اس کے لیے جیسے گوٹھ مار کے بیٹھتے ہیں نا لوگ جس طرح آپ دیکھیے کہ اپنے گھٹنوں کو کھڑا کر کے رانوں کو پیٹ سے لگا کے تصور میں لائیں ذرا کہ جب آپ بیٹھتے ہیں نیچے تو زمین پہ بیٹھے تو گھٹنے آپ نے دوہرے کر کے کھڑے کیے ہوئے ہیں پیٹ آپ کا اندر ہے اور اپنے دونوں ہاتھ گھٹنوں کو یوں کر کے جیسے اسٹریچنگ فارم میں ہوتے ہیں تو اللہ کے نفسِ وسلم نے منع فرمایا کہ ایسا کرو ٹھیک ہے اب خطبہ ہوگا آپ خاموشی سے خطبہ سنیں گے اور باتیں نہیں کریں گے اس کے بعد دو جماعت دو نفل ہوں گے دو فرض ہوں گے جو امام صاحب پڑھائیں گے وہ ساتھ پڑھیں گے آپ ان کے نماز کے بارے میں بھی یہ ذہن میں رکھیے گا جو میں نے لوگوں سے ایک بہت ہی عجیب چیز دیکھی ہے کہ نماز کے ساتھ جب امام صاحب پڑھتے ہیں تو وہ بھی پڑھنا شروع ہو جاتے ہیں جو جو صورتیں آتی ہیں وہ خود بھی پڑھتے ہیں بلکہ اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو نماز جب آپ جماعت سے پڑھیں تو اس کے لیے ایک آسان سی چیز آپ یاد رکھیے گا کہ صورت الفاتحہ تو آپ پڑھیں گے ساتھ لیکن اس کے بعد یعنی جب مولوی صاحب اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو باقی صورت سننی ہوتی ہے ہم دوسروں کا جینا دھوبر کر دیتے ہیں اگر ہمیں کچھ آتا ہو خاموشی سے سن کے دو رکعت پڑھیں گے اس کے بعد کیا کریں اب اگر بات کریں سنتوں کی تو اب دیکھیے کہ نماز جمعہ کے بعد اگر مسجد مسجد میں سنتیں ادا کرنی ہوں تو چار کریں گے چار سنتوں کی نیت سے آپ پڑھیں گے مسجد سے جانے کی جلدی ہے یا آپ جانا چاہتے ہیں چلے جائیے تو گھر میں جا کے کریں گے تو دو سنتیں صرف پڑھیں گے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نفس وسلم نے فرمایا جمعہ پڑھو تو اس کے بعد چار رکت نماز ادا کرو احمد مسلم ابو دعود نسائی ترمزی اور ابن ماجہ کی روایت ہے گھر میں آ کے دو پڑھو اور مسجد میں چار پڑھو لیکن یہ کوئی اتنا ہارڈ اینڈ فاسٹ رول بھی نہیں ہے ایک اور رواج سے بھی ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ پڑھتے تو اپنے گھر واپس آ کر دو رکت ادا کرتے اور فرماتے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایسا ہی کرتے تھے ٹھیک ہے سمپل بات ہے کہ اس کے بعد صرف اتنا ہی ہے باقی یہ ہے کہ آپ پھر اپنی طور پہ جو بھی نفل پڑھیں لیکن پہلے سے پڑھنے سے اجتناف کرنی چاہیے جی اب ایسا کہ آپ لوگوں کی بریک کا یہ ٹائم ہے آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ بریک کی ضرورت ہے تو آپ کر لیجئے میں بھی آپ کو دس منٹ کی بریک دے کے پھر انہی سوالوں میں سے کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتی ہوں بلکہ آپ لوگ مائک پہ آ کے اگر شیئرنگ کرنا چاہیں اس وقت میں تو کر لیجئے کیونکہ نماز کا ٹاپک مجھے تو لگتا ہے کہ ابھی اور ٹائم لے گا حالانکہ میں نے سوچا تھا کہ آج ہم اسماء الحسنہ کے دوسرے نام پہ چلیں گے جی استاذہ میں نسیم طارق بات کر رہی ہوں تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ ابھی آپ جو جمعے کی نماز کے بارے میں بتا رہی تھیں کہ جیسے میں جاتی ہوں تو میں چار جو سنتیں ہیں وہ گھر سے پڑھ کے جاتی ہوں تو ابھی آپ نے بتایا کہ وہاں جا کے دو فرض پڑھنے ہیں اور دو فرضوں کے بعد وہاں چار سنتیں پڑھنی اگر مسجد میں پڑھے اور اگر ہم گھر آ کے پڑھتے ہیں تو پھر وہ دو پڑھے تو مجھے ذرا اس کی سمجھ نہیں آئی کیا آپ پلیز اس کو ایکسپلین کر دیں گی جزاکم اللہ خیرن وحسن الجزا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ اس میں آپ دیکھیے کہ میں دوبارہ بولتی ہوں کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ موضوع کافی توجہ طلب ہے اور لوگوں میں اس میں کنفیوژن ہے عموماً لوگ ظہر کی نماز پہ قیاس کر دیتے ہیں جمعے کی نماز کو تو پہلی چیز اس میں ذہن میں رکھیے کہ ظہر کی نماز ایک اور چیز ہے اور جمعہ ایک الگ چیز ہے جمعہ مسجد میں ہوتا ہے ظہر کی نماز گھر پہ ہوتی ہے ہر وہ بندہ جو ظہر کی نماز جمعے کے دن گھر پہ پڑھ رہا ہے وہ تو پوری نماز ویسے ہی پڑھے گا جیسے کہ پڑھی جاتی ہے رہ گئی بات ان کی جو مسجد میں صلاۃ الجمعہ کی نیت سے جاتے ہیں تو ان کے لیے جو چیز فرض ہے وہ صرف دو فرض ہیں جو مسجد میں امام صاحب کے ساتھ آپ پڑھیں گے اور اس سے پہلے کا خطبہ خطبہ بھی جمعے کی نماز کا حصہ ہے اگر آپ خطبہ مس کرتے ہیں تو آپ کے کا اجر جو ہے اس میں کم ہو جاتا ہے یا بعض حالات میں تو پھر یعنی وہ ایک عام نماز پہ ہوتی ہے باقی رہ گئی بات سنتیں ایک پہلی چیز یہ کہ سنتوں کے معاملے میں ہم لوگ بہت ہی زیادہ سینسٹیو ہیں ہمارے ہاں بعض دفعہ سنتوں کو نماز کا حصہ بنا دیا گیا عام معروف چیز ہمارے ہاں عشاء کی نماز سترہ رکت ہے حالانکہ اللہ کے نفس وسلم نے جو فرض کی تھی جو اللہ تعالیٰ نے فرض کی تھی وہ چار فرض تھی اور ایک وطر یا تین وطر سنتیں اس کے اندر اللہ کے نفس وسلم کی اتباع میں پڑھی جائیں گی پڑھی جاتی ہیں لیکن اس کو آپ فرض کے درجے پہ نہیں کر سکتے بعض لوگ صرف اس لیے نماز نہیں پڑھتے عشاء کی کہ یہ لمبی بہت ہوتی ہے ہم نے دین کو پلیوٹ کیا ان شاء اللہ تعالیٰ جب ہم ایک لانگ اسٹریچ میں ان ٹاپکس کو دیکھیں گے اور آپ کے ساتھ دیکھا جائے گا بعد میں تو آپ کو ایک ایک چیز بتائی جائے گی کہ فرائض کیا ہیں سنتیں کیا ہیں نوافل کیا ہیں فرق کیا ان دینوں کا ایک اسٹریچ میں تو نہیں سب کو لا سکتے نا ہم اتنا دین پڑھ لیتے ہیں لیکن کنفیوژن نہیں ختم ہوتا کیوں کہ ہم چیزوں کو سارٹ آؤٹ نہیں کرتے پرورٹائز نہیں کرتے ایک چیز ہے تو دوسری بھی اسی کے ساتھ ہے ابھی اس وقت ہمارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ فرض کا درجہ الگ ہے فرض رکن جو ہے نماز کے اگر آپ اس کو چھوڑتے ہیں تو آپ گناہ گار ہیں سنتیں ضرور پڑھنی ہیں اگر کسی مجبوری سے سنت چھوٹ جاتی ہے کبھی تو گناہ نہیں ہے پڑھتے ہیں تو اجر بہت ہے باقی رہ گئی بات نفل آپ کے نفل آپ کے نفل کیا ہیں وہ آپ کی خوشی ہے آپ گفٹ دینا چاہیں تو دے دیں نہ دینا چاہیں کوئی نہیں پوچھے گا دیں گے تو دینے جس کو ملے گا وہ خوش ہوگا اگر آپ ہر چیز کو لکھ لینا nafl is equal to gift optional محبت ہوگی تو زیادہ دیں گے کم ہوگی تو کم دیں گے گہرا تعلق ہوگا تو زیادہ گفٹس دیتے ہیں ہر بندہ الگ دیتا ہے کم تعلق ہے تو کم دیں گے ٹھیک ہے سنت نبی وسلم جو پڑھتے تھے اس میں کچھ سنتیں تو ایسی ہیں جو آپ نے کبھی بھی نہیں چھوڑی ہمیں بھی پڑھنی ہے جیسے فجر کی رک دو رکتیں صبح فجر کی جو فرائض ہیں اس سے پہلے کی سنتیں لازم ہے پڑھتے تھے کسی وجہ سے اگر آپ نہیں پڑھ سکے دیر سے آنکھ کھلی فجر کی نماز پہلے پوری فرض پڑھ لیجئے پھر بعد میں وقت ہے تو سات سنتیں دو پڑھ لیں اگر اس وقت نہیں پڑھ سکتے تو جب سورج نکل آئے یعنی بالکل سورج نکلنے کے قریب بات ہے تو پھر آپ لوگ بعد میں پڑھیں یا صبح بھی پڑھیں اسی طرح یہ بھی روایت ملتی ہے کہ کسی مجبوری کی وجہ سے اگر کسی کی فجر کی نماز نکلی یا دوا کا غلبہ تھا یا کوئی تکلیف تھی صبح جب اٹھے سورج نکل چکے تو وہ پوری نماز پڑھے گا سنتیں بھی پڑھے گا فرض بھی پڑھے گا تو جمعے کی نماز کی جو سنتیں ہیں وہ علیہ وسلم جب گھر مسجد میں پڑھتے تھے تو چار رکت پڑھتے تھے اور عموماً اب گھر جا کے پڑھتے تھے اور عام طور پہ بھی مردوں کو یہی حکم ہے کہ فرائض فرض نمازوں کے جو رق ہیں وہ نمازیں مسجد میں پڑھیں سنتیں نفل یا وطر ہیں تو وہ گھر میں پڑھیں اس میں ایک حکمت ہے پہلی بات یہ ہے کہ ریاکاری سے بندہ بچ جاتا ہے دوسرا آپ کو اتنی لمبی لمبی نماز پڑھتا دیکھتا ہے تو بہت سوچ سکتا ہے جی آپ بڑے نمازی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آپ کے گھر برکت سے خالی نہ رہے اب مسلمان مردوں میں تو یہ تصور نہیں تھا نا کہ وہ مسجد میں جا کے نہ پڑھیں ٹھیک ہے آپ مسجد میں اگر جا کے پانچ وقت پوری نمازیں پڑھیں اور ہو سکتا ہے اس گھر میں کوئی اور نہیں ہے بالفرض تو جب کوئی دوسرا نہیں ہے تو اس سے کیا ہوگا کہ گھر میں کبھی بھی نماز نہیں ہوگی تو اللہ تعالیٰ نے کتنا پیارا طریقہ سکھایا کہ سنت نوافل گھر میں پڑھو ٹھیک ہے جی اب آپ دیکھیے کہ آپ نے لکھا ہے کہ کیا بچوں کو سنت رکت کے لیے فورس کرنا چاہیے تو اس کا جواب یہ ہے کہ بچے جب بچپن میں بالکل شروع میں نماز پڑھیں تو صرف ان کو فرائض کی عادت ڈالیے ٹھیک ہے فرض کی عادت ڈال دیجیے پھر آہستہ آہستہ جب ہو جائے تو پھر دل چاہتا ہے نا کچھ مزید کریں اور کریں تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پھر آہستہ آہستہ سنتوں کی اہمیت بتائیں سنتوں کی اہمیت بتانے کے لیے آپ کو بچوں کیا اپنے دل میں بھی اللہ کے نبی علیہ وسلم کی محبت کو محسوس کرنا چاہیے آپ کی اتباع کا شوق ہوگا تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہ کام ہو جائے گا انہوں نے لکھا سنتیں موقع ضروری ہیں جی کچھ سنتیں ایسی ہیں جو آپ بالکل ہی ہمیشہ ہی پڑھتے تھے تو آپ پڑھیں لیکن یاد رکھیں پھر بھی ان کا درجہ فرائض کے برابر نہیں ہوگا کچھ ایکسیپشنل کنڈیشنز ہوتی ہیں کہ آپ صرف فرض ادا کر سکتے ہیں اتنا ہی وقت ہے کہ بس تین فرض پڑھیں پڑھ کے کام پہ چلے جائیں کام شروع کر دیں اگر آپ نے جاب پہ دس منٹ کی بریک لی ہے تو آپ صرف فرض پڑھ کے اپنے کام پہ آ جائیں باقی جو سنتیں رہ گئی تھیں وہ بعد میں رات کو اکٹھی پڑھ لیں یا زہر کی نماز ہے وقت کم ہے آپ کو بچوں کو اسکول لینے کے لیے نکلنا ہے صرف دس منٹ ہیں اب صرف چار فرض پڑھ لیں سنت فرض ظہر کے چلے جائیں اپنے کام پہ فارغ ہو جائیں جب مطمئن ہوئے ظہر عصر سے پہلے کبھی بھی آپ چاہیں تو وہ چار پڑھ لیں یا دو پڑھ لیں یا چار اور دو دونوں پڑھ لیں ایون بعد میں بھی پڑھ سکتے ہیں سنتوں کو اینی ٹائم پڑھا جا سکتا ہے لیکن فرض جو ہے نا وہ وقت پہ ہوں گے ہر نماز کے فرض کو وقت پہ پڑھیں عشاء کے لیے بھی فرض وقت پہ پڑھ لیں جماعت سے پڑھ لیں سنت اپنی سہولت سے آپ لوگ پڑھ سکتے ہیں بٹ اباؤٹ سنت موقع وہ ضروری ہے میرا خیال ہے میں نے اس کا جواب دے دیا چلیے آگے اگلا سوال دیکھتی ہوں یہ لکھتی ہیں کہ مائی ہسبینڈ میرے ہسبینڈ جاب پر نماز تو پڑھتے ہیں لیکن مسجد میں نہیں کیونکہ مسجد ان کی جاب سے بہت دور ہے تو کیا کیا یہ صحیح ہے دیکھیے کہ پہلی بات یہ ہے کہ اس تفتے قلبہ ہر بندہ فتویٰ اپنے دل سے لے جس چیز کو میں ناممکن سمجھتا ہوں مشکل سمجھتا ہوں کیا واقعی وہ ناممکن ہے یا وہ مشکل ہے یا اس کے لیے تھوڑی سی کوشش کی جا سکتی ہے اگر آپ حکم دیکھیں تو پھر اس میں تو یہی ہے کہ آپ کو مسجد میں پڑھنی ہے لیکن لا یکلف اللہ نفسن اللہ وصحا کچھ ایسے شہر آج دنیا میں ہوں گے وہاں مسجد ہے ہی نہیں یا بہت دور ہے کچھ ایسی چھوٹی چھوٹی اسٹیٹس ہیں دس دس میل یا بیس میل یا ایک ایک گھنٹہ دور ہے اور اگر مرد صرف مسجد میں جانے اور آنے کے اندر ہی اتنا وقت لگ جاتا ہے تو پھر اس کے لیے اقتمام یہ کر لینا چاہیے کہ جو بھی مرد وہاں موجود ہے اسی بلڈنگ میں یا اس آفس میں وہ سب مل کے جماعت سے پڑھ لیں اور عالم لیکن مسلمان مرد کے پلین میں یہ چیز ہونی چاہیے کہ ہر کام سے پہلے میں یہ دیکھوں کہ میں جو بھی کام کروں میری نماز تو متاثر نہیں ہوگی لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی نظر ہر انسان کے حالات پہ ہم کیا سوچتے ہیں اس کو دیکھیں اور اگر خدا نہ خاصہ چھٹتی ہے تو گلٹ کتنا ہے عادت نہیں بنا لینا چاہیے کسی چیز کو قبول جب کر لیتے ہیں نا تو اگلا سٹیپ ہوتا ہے کہ وہ بھی نہیں رہتی شروع میں نماز جماعت کی چھٹتی ہے پھر آہستہ آہستہ وہ بھی چھٹنے لگتی ہے الگ سے پڑھی ہوئی اور پھر رات کو اکٹھے پڑھتے ہیں پھر رات کی اکٹھی چھٹتی ہیں تو پھر بالکل ہی ختم ہوتی ہیں یہ خوفناک چیزیں ہیں دیکھیے کسی نیکی کے موقع سے پیچھے ہٹنا اگلی برائی کو اپنے اندر شامل کرنے کے برابر ہو جاتا ہے اور اوپر میں میں آپ کے لکھے ہوئے پہلے سوالات کو کرنا چاہ رہی ہوں فائنل کہ اس کو ہم دیکھیں کہ کیا کیا تھے یہ لکھتی ہیں کہ میرا بیٹا آٹھ سال کا ہے اس کو نماز سکھانے کے لیے اپنے ساتھ سٹینڈ کرتی ہوں تو کیا مجھے اس کو آگے سٹینڈ کر نہیں سکھا رہی ہیں تو پھر آپ ساتھ سکھائیے پھر کوئی حرج نہیں ہے اور آٹھ سال کا بچہ تو ظاہر ہے کہ ابھی سیکھنے کی سٹیج میں تو اس میں ماں پھر سکھا سکتی ہے نماز میں خوشو خضو کیسے لا سکتے ہیں جی ابھی اس پہ میں بات کروں گی ان شاء اللہ تعالی بہت کوشش کے بعد بھی مجھے لگتا ہے کہ میں نماز کے کہا کدا نہیں کر رہی کرتی ہوں جی اس میں نماز کے خوشو کی بات ہے آپ لوگ نوٹ کریں مجھے ان پہ یاد کرائیں میں اس کو آخر میں رکھنا چاہوں گی تاکہ مسائل سارے پورے ہو جائیں کسی کو پیریڈس میں مور دین سیون ڈیز آتے ہوں ٹرائی ٹو مینسز اسپاٹنگ آئے اور اچھا جی یہ حیض کا اور پیریڈ کا مسئلہ ہے تو یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے میں آپ کے سامنے اس کی بھی چند باتیں رکھوں گی اور جزاک اللہ خیر جنہوں نے اس پہ توجہ دلائی بہت ساری بہنیں اس چیز سے بھی کافی زیادہ پریشان رہتی ہیں اور ان چیزوں کو اس کی وجہ سے اپنی نمازیں چھوڑتی ہیں تب دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کے ساتھ جو ایک چیز لگائی ہے وہ پیریڈس کی ہے جس کی وجہ سے ان دنوں میں وہ بیماری کی حالت میں ہونے کی وجہ سے نماز ادا نہیں کر پاتی تو پیریڈس کی بات کو اگر ہم ساتھ رکھیں اور اس میں یہ ہے کہ نماز اس میں نہیں پڑھنی لیکن کتنے دن پیریڈس رہتے ہیں اس کی کوئی ایک سرٹن اماؤنٹ نہیں بتائی گئی آپ جب سمجھیں کہ ختم ہو گیا تو اس وقت آپ چھوڑ دیں جب شروع ہو تو اس کو رکھ لیں لیکن بعض حالات میں پیریڈس نہیں بلیڈنگ ہوتی ہے اس کی وجہ سے پھر عورتیں نماز چھوڑ دیتی ہیں یہ زیادتی ہے بہت ہی بڑی مس انڈرسٹینڈنگ ہے ہمارے ہاں کہ جب جب بھی بلڈ دیکھا تو نماز چھوڑ دی حالانکہ بعض بلڈ ایسے ہی ہوتے ہیں جیسے آپ کے ہاتھ پہ کٹ لگ جاتا ہے اور بلڈ نکلتا ہے آپ کے پاؤں پہ چوٹ لگی خون نکلا اسی طرح جسم کے مخصوص حصوں سے بھی چوٹ لگنے کی وجہ سے اندرونی بیماریاں یا کمزوریوں کی وجہ سے کبھی بلیڈنگ ہوتی ہے اس کو استحاظہ کہتے ہیں استحاظہ حیض نہیں بلکہ استحاظہ یعنی اس میں احتمال ہوتا ہے اس بات کا کہ لوگ یعنی اس کو ہے سمجھتے ہیں تو اس کے لیے حکم کیا ہے کہ ایسی عورت محسوس کرے جب اس کے پیریڈز آئے ہیں پیریڈز کی دو نشانیاں پہلی چیز بلیک اس کا بلڈ بلیک کلر کا ہوتا ہے ڈرٹینس کی فیلنگ آتی ہے نا اور آپ کو معلوم ہے سائنٹیفکلی بھی یہ جسم کے گندہ خون ہوتا ہے جسم کا گندا خون جو جسم سے نکلتا ہے اسی کی وجہ سے عورت کے جسم میں نزاکت رہتی ہے مردوں کا چونکہ یہ سلسلہ نہیں ہے تو وہی جسم کا گندا خون جو پورے مہینے میں جسم میں مختلف طرح سے ملا ہوتا ہے وہ مل کے پھر اس کے لیے جسم میں سختی کا سبب بنتا ہے تو اب عورت کیا کرے گی کہ دو چیزیں دیکھے گی بلڈ بلیک ہے اور دوسری پہچان اس کی ہوتی ہے کہ بدبو ہوتی ہے اسمیل ہوتی ہے ایک بیڈ اسمیل ہوتی ہے جو خواتین کو پرابلم نہیں ہے وقت کے ساتھ ان کے آتے ہیں اور جاتے ہیں ان کے لیے تو کوئی پرابلم نہیں لیکن وہ عورتیں جن کو پیریڈ سے پہلے یا بعد میں یا پورے مہینے میں مختلف وقتوں میں یہ معاملہ رہتا ہے تو ان کے لیے حکم کیا ہے کہ جن دنوں میں ان کے پیریڈز آتے تھے یعنی اپنے پیریڈز کے دنوں کو شمار کر کے باقی دنوں میں یہ ہے کہ وہ غسل کرنے کے بعد پھر نماز ادا کریں ہر نماز کے لیے الگ وضو کر لینا مستحب ہے پسندیدہ ہے ایون اگر نماز کے دوران بھی بلڈ نکلتا ہے تو اس کو ایوائڈ کرنا چاہیے اس کی وجہ سے نماز نہیں چھٹے گی ہمارے ہاں کئی کئی دن تک نمازیں چھوڑی جاتی ہیں صرف اس وجہ سے کہ ہم ابھی پیریڈس میں ہیں تو ایسا نہیں کرنا چاہیے اسی کے ناطے سے ایک اور چیز جو بات تھوڑی سی ذاتی قسم کی ہوتی ہے لیکن ظاہر ہے کہ یہ باتیں نہیں کھلیں گی تو لوگوں کے مسئلے حل نہیں ہوں گے بعض خواتین پیریڈ سے فارغ بھی ہو جاتی ہیں غسل بھی کر لیتی ہیں لیکن نماز نہیں ادا کرتی پوچھا جائے بھائی کیوں آپ نے نماز کیوں نہیں پڑھی تو اس کی وجہ کیا بتاتی ہے نہیں میں نے ابھی صفائی نہیں کی یعنی جسم کے فالتو بالوں کو صاف کرنا بعض لوگ حیض کے غسل کا حصہ سمجھتے ہیں کسی سفر میں تھے کسی مجبوری میں تھے وہ نہیں کر سکے تو پھر وہ نماز شروع نہیں کرتے تو ایسی بات نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے لیے ایک عادت اچھی ہے کہ آپ کو یاد بھی رہے گا اور فورٹی ڈیز تک کے اندر کر لینے چاہیے لیکن اگر کسی وجہ سے آپ نہیں کر سکتے تو غسل بہرحال کرنے کے بعد عورت جو ہے وہ نماز پڑھے گی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک دو غلط فہمیاں جو اس ناطے سے بھی ہیں وہ کیا ہے کہ وہ کپڑے جو پیریڈز کے دوران پہنے ہوتے ہیں بعد میں اگر ہم پہنے تو کیا اس میں نماز ہو سکتی ہے ہو سکتی ہے کوئی حرج نہیں صحابیات کے پاس بہت سارے کپڑے نہیں ہوتے تھے بعض حالات میں ان کے پاس ایک ہی جوڑا ہوتا تھا اور حیض کا خون جب لگتا تو وہ اس کو دھوتی تھیں بعض دفعہ دھونے کے لیے پانی نہیں ہوتا تھا تو ہاتھ سے کھرچ دیتی تھیں پھر بھی اس میں نماز پڑھتی تھیں تو یہ ہمارے ہاں ایک جو کلچرل بات ہے کہ اس میں پسینہ آ گیا ہے یا وہ کپڑوں پہ پیریڈز ہیں اور بعض لوگ اس عورت کا دوپٹہ نہیں استعمال کرتے اس کو جائے نماز کو ہاتھ میں لگانے دیتے تو یہ صرف ایک اپنی لگے لگائی ہوئی پابندیاں ہیں اس سے انسان اپنے آپ کو ہلکا رکھے کوئی حرج کی بات نہیں ہے باقی عورت پیریڈس کے دنوں میں اب قرآن نہ پڑھے یا دعائیں نہ پڑھے تو آپ دیکھیے کہ رمضان کے دن ہے اگر آپ کی نماز چھٹی ہوئی ہے پہلے ہی اور آپ اور کچھ بھی نہیں کرتی تو آپ کے دل میں گلٹ ہوتا ہے نا بعض دفعہ پیریڈز آ جاتے ہیں آخری اشرے میں اب عورتیں اس میں کیا کریں آپ باقی کام کر سکتے ہیں آپ دعائیں پڑھ سکتے ہیں آپ ضرور شریف پڑھ سکتے ہیں قرآن کی کچھ صورتیں آیتیں بعض لوگ تو تلاوت کی بھی اجازت دیتے ہیں جس طرح سے آپ کو یعنی سہولت لگتی ہے لیکن اگر عورت سب کچھ چھوڑ دے گی تو پھر اس کے لیے تو آپ دیکھیے کہ خدا نہ اس حالت میں موت آتی ہے تو کلمہ تو پڑھنا ہی ہے اور کلمہ بھی قرآن پاک کا ہی حصہ ہے تو اس کے لیے بھی انسان اپنے آپ کو یعنی رکھے تیار ان ساری چیزوں کے لیے اسی مسائل میں ایک مسئلہ میں آپ کے سامنے اور رکھوں جس کی ہو سکتا ہے کسی بھی شادی شدہ جوڑے کو ضرورت پڑ سکتی ہے اور وہ کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات سحری کے وقت میں آپ اس کیفیت میں ہوتے ہیں کہ آپ پہ غسل واجب ہوتا ہے جنابت کا غسل ہے اب وہ کیا کیا جائے کہ اگر غسل میں لگ جاتے ہیں تو اتنے میں کھانے پکانے کا وقت نکل جاتا ہے تو روزہ رکھیں کہ کیا کریں تو اس کے بارے میں ان شاء اللہ تعالیٰ جو صحیح بات ہے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مل جاتی ہے وہ کیا ہے کہ اگر جنابت کا غسل ہے واجب صرف وضو کر لیجئے اور آپ کھانا پکا کے کھلا بھی سکتی ہیں کھا بھی سکتی ہیں کسی کے روزے پہ اس میں فرق نہیں آئے گا لیکن اس کی آخری حد یہی ہے کہ فجر کی نماز سے پہلے آپ غسل کر لیں یعنی نماز نہیں چھٹے گی ویسے بھی جنابت کی جو آخری ایک گھڑی رہ سکتی انسان پہ وہ اس سے اگلی نماز ہے اس کے لیے آپ یہ ہے کہ پھر نماز ادا کرنے سے کریں گے غسل کر کے یہ ہو سکتا ہے دونوں میں پیریڈس کے ناطے سے ایک اور بہت ہی اہم چیز جو میں رکھوں گی سب بہنوں کی یعنی سہولت کے لیے وہ کیا ہے کہ پیریڈس کب آئیں کہ نم روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور کب شروع ہوں کہ روزہ نہیں ٹوٹتا ہمارے ہاں اس معاملے میں بھی بہت افراد اور تفریح ہے کیا ہے مثلا بعض لوگوں نے یہ بات معروف کر رکھی ہے کہ آپ بارہ بجے کے بعد اگر پیریڈز آ جاتے ہیں تو وہ روزہ نہیں ٹوٹتا ٹھیک ہے کچھ لوگ یہ سوچتے ہیں دوسری صورت کیا ہے کہ فارغ ہو چکے ہیں لیکن پھر دن نہیں ابھی پورے چھ ہوئے اس لیے ابھی روزہ بھی نہیں رکھیں گے اور نماز بھی نہیں پڑھیں گے کریں کیا صحیح حکم کیا ہے اس بارے میں اب دیکھیے کہ ایون مغرب کی نماز سے پہلے آپ وضو کرنے گئے آپ نے چیک کیا اگر اس وقت آپ کو پیریڈز آ گئے تو اس دن کا روزہ آپ کا ٹوٹ جائے گا روزہ ٹوٹ جائے گا آپ کھول لیں گی اللہ کا حکم سمجھتے ہوئے اس کو کریں گی اجر ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ لیکن اس روزے کی قضا رکھنی پڑے گی ٹھیک ہے آخری حد یہ ٹھیک ہے مغرب کے بعد آپ نے چیک کیا تو پھر آپ اس کو اسی پہ قیاس رکھیں کہ آپ کا ابھی شروع ہوا ہے اگر کپڑے پہ نشان دیکھ لیں تو پھر تو آف کورس روزہ ٹوٹ گیا اللہ تعالیٰ اجر ضائع نہیں کرے گا آپ کو اجر ملے گا اب اس کے پورے دن کے بیچ میں کسی بھی وقت پیریڈ آ جائیں اور آپ کا یہ سوچ کے کہ میں نہیں کھول رہی میرا دل نہیں مان رہا مجھے افسوس ہو رہا ہے سارا دن رکھا آپ چھوڑ دوں زیادتی ہے رضیت باللہ ربم و بالاسلام دینا اللہ پہ راضی رہیے اس نے جو کہا ہے اسی میں حکمت ہے خوشی سے مانے میں تو سوچتی ہوں کہ کتنا پیار آتا ہوگا نا اللہ تعالیٰ کو ایک بندے کے اوپر کہ جب میرے بندے نے یہ کہا میں نے کہا اس نے اس کو قبول کر لیا تو لہٰذا آخری حد تو مغرب ہی ہے نا مغرب کی نماز سے پہلے کسی لمحے بھی اگر یہ کیفیت تاری ہو جاتی ہے تو وہ روزہ ٹوٹ جاتا ہے اور عورت کھول لے اور ثواب اس کو انشاءاللہ پورا ملے گا بعد میں اس کی قضا ہوگی دوسری صورت ہے کہ پیریڈس شروع ہو چکے تھے اب ختم ہونے کا انتظار ہے بعض لوگ روزے تو کیا عام حالات میں بھی جان بوجھ کے شاور کو لٹکاتے رہتے ہیں کئی کئی دن تک کہ چلو رشاور لے لیا تو نمازیں پڑھنی پڑ جائیں گی تو اچھا ذرا اور ایک دن گزار لیں اور گزار لیں تو دیکھیے جب پیریڈس ختم ہو گئے پیریڈس کے ختم ہونے کی نشانی کیا ہے ٹرانسپیریسی کا آنا اگر آپ یوز کر کے دیکھیں کوئی کاٹن یا کسی سے دیکھیں ایک دفعہ ٹرانسپیریسی آ جائے چاہے وہ تھوڑی دیر کے لیے رہے سم ہاؤ کیسا ہوتا ہے کچھ گھنٹوں تک آپ بالکل پاک رہتی ہیں دن پورے ہو گئے چھ بھی ہو سکتے ہیں سات بھی آٹھ بھی دس بھی جو ایک کسی کی عادت ہے اب آپ ایک دفعہ صاف ہو گئیں تو آپ اس کے بعد غسل کر لیں گی اور غسل کے بعد اگر بعض وقت دوبارہ اسٹریننگ ہو جاتی ہے یا تھوڑا سا براؤن ڈسچارج ہوتا ہے تو اس کو اگنور کریں صحابیات جو ہیں وہ اس کو اگنور کر دیا کرتی تھیں اور وہ پیریڈ نہیں ہوتے بعض دفعہ ایک دفعہ پاک پاک ہونے کے بعد دوبارہ پھر کچھ پیریڈز آ جاتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں حکم جو ہیں معلوم ہونے چاہیے لیکن عام حالات میں یہ ہے کہ پاکی کے بعد اگر کچھ ہوتا ہے تو وہ چیز جو ہے ہمارے لیے اتنی زیادہ اہم نہیں کہ ہم اس کو دیکھیں باقی رہ گئے پیریڈس نہ اس کے مخصوص دن معلوم ہیں کم بھی ہو سکتے ہیں زیادہ بھی ہو سکتے ہیں دوسری بات ہے کہ پیریڈ ضروری نہیں کہ ہر مہینے ایک ہی تاریخ پہ تاریخ پہ ہو کبھی کسی مہینے میں کچھ دن پہلے ہو جائے اور کبھی کچھ دن بعد میں ہو جائے تو بھی کوئی مشکل نہیں ملک حالات عمر کنڈیشن جس ساری چیزیں ہیں اس میں آتی ہیں پھر ایک اور چیز رکھیں کہ پیریڈز کی حالت میں عورت اس کا جسم اور کپڑے پاک ہوتے ہیں صرف ایک خاص تعلق سے روکا گیا پیریڈز والی خاتون دوسروں کی سحری بھی بنا سکتی ہے افطاری بھی بنا سکتی ہے شوہر کے کپڑوں کو رکھنا اس کا سر دھونا اس کی کنگھی کرنا ایون اس کا جھوٹا بچا ہوا کھانا بھی جائز ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ روزہ تو وہ نہیں رکھے گی نماز بھی نہیں پڑھے گی لیکن روزہ بعد میں قضا ہوگا ہم سب اپنے آپ کے لیے ایک اپنے لیے ایک چیز سوچیں پچھلی زندگی کے چھٹے ہوئے روزے میں نے پورے کیے کرنے پڑیں گے ایون ایک شخص مر جاتا ہے اور اس کے سر پہ فرض روزے ہوتے ہیں تو حدیث میں آتا ہے کہ اس کا روزہ اس کا ولی رکھے گا وارث رکھے گا ہمارے اگر پچھلے چھٹے ہوئے روزے جو ہم نے شروع سے لے کے اب تک نہیں رکھے اس کو کاؤنٹ کر کے ان شاء اللہ تعالیٰ رکھنا شروع کریں گے بہت جلدی پورے ہو جاتے ہیں لیکن آخری حد جو ایک سال کے بعد رکھنے کی ہوتی ہے وہ کیا ہے کہ اگلے سال کا رمضان شروع ہونے سے پہلے آپ اس کو رکھ لیں اگر وہ رمضان بھی گزر جاتا ہے تو پھر ساتھ ایک کفارہ بھی دینا ہوتا ہے اور روزہ بھی رکھنا ہوتا ہے پھر اس کے بعد یہ ہے کہ نماز کی تو خیر کوئی قضا نہیں ہے اور اس کے بارے میں عورت کے مسجد میں جانے کی بات ہے تو آپ دیکھیے کہ پیریڈ والی خاتون مسجد سے گزر تو سکتی ہے کوئی ضرورت کی چیز ہے وہ لا سکتی ہے دے سکتی ہے لیکن پرینگ روم میں اس کو نہیں ٹھہرنا چاہیے یہ چیز بڑی اہم ہے رمضان میں چونکہ عام رجحان بن جاتا ہے مسجدوں میں جانے کا اور بعض خواتین جو نہیں پڑھتی وہ بھی اندر پرینگ روم میں بیٹھی رہتی ہیں اور بعض حالات میں پیچھے بیٹھ کے باتیں کرتی رہتی ہیں تو دیکھیے یہ زیادتی ہوگی اللہ تعالیٰ نے جو رخصت دی ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے لیکن پریئنگ روم میں نہیں جا سکتی عورت باہر بیٹھ جائیں کوئی کھانے کا حصہ ہے ڈائننگ ایریا ہے بچوں کا سٹ بیبی سٹنگ ہے یا جہاں سے بیٹھ کے آپ قرآن سنیں لیکن باتیں نہیں کی جائیں گی اور مسجد میں نہیں ٹھہرا جائے گا مجھے سمجھ نہیں آتی کہ اتنا کھلا مسئلہ ہے اس کے باوجود بھی ہم لوگ اس پہ عمل نہیں کرتے اور بلا جواز اندر بیٹھے ہوتے ہیں حالانکہ بالکل باہر والا روم اس سے بھی زیادہ کمفرٹیبل ہوتا ہے لیکن صرف اس شوق میں کہ سب کے پاس بیٹھنا ہے تو اس سے اوائڈ کرنا چاہیے اس کی دلائل موجود ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا کہ حائضہ اور جنبی کے لیے یعنی مسجد کو جائز نہیں قرار دیا جاتا یہ ایک ایسی کیفیت ہے کہ جس کو انسان پھر اپنے لیے محسوس کرتا ہے اسی وجہ سے پھر آپ دیکھیے کہ جب حج عمرے پہ جاتے ہیں تو پیریڈ والی عورت طواف نہیں کر سکتی کیوں نہیں کر سکتی وہ مسجد ہے پہلے دور میں جب صحیح کی جگہ باہر تھی تو صحیح کرنے کی اجازت تھی لیکن اب وہ بھی مسجد کے اندر آ گئی ہے تو اس سے اوائڈ کیا گیا بعض اس کی رخصت دیتے ہیں کہ اگر طواف کر چکی ہے عورت عمرے کا لیکن ابھی صحیح باقی تھی اور اس سے پہلے پیریڈز آ گئے تو صحیح کر کے باہر سے ہی جائے باہر سے کر کے آ جائے اور لیکن طواف کی تو اجازت نہیں اب آپ دیکھیے جو خواتین مسجدوں میں جا کے بیٹھتی ہیں اور باتیں بھی کرتی ہیں ساتھ ساتھ تو ان کے لیے ایک دلیل ہے نا کہ پھر آپ مسجد حرام میں بھی چلے جائیے فرق کیا دونوں میں وہ بھی مسجد ہے اور یہ بھی مسجد ہے پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ اگر کسی وجہ سے غسل نہیں کر سکیں آپ مجبوری تھی پیریڈز ختم ہو چکے تھے غسل میں دیر ہو گئی کوئی وجہ ہوتی ہو سکتی ہے سفر تھا یا باہر تھے جاب پہ تھے دن میں چیک کیا کہ فارغ ہو چکے ہیں ظہر کی نماز سے پہلے فارغ تھے اب ظاہر ہے کہ کوئی جاب پہ تو اس وضو نہیں شاور نہیں لے سکتا اب وہ گئیں اس حال میں گئیں کہ ظہر ختم ہو گئی بلکہ عصر کا وقت شروع ہو چکا تھا یا ایون عصر کے بھی وقت گزر گیا تو غسل کریں گی تو ظہر بھی ادا کریں گی اور عصر بھی کریں گی عام حالات میں بھی آپ جب بھی پیریڈس کا غسل کرتے ہیں تو اس سے پہلے کی جو پچھلی نمازیں جو دو مل جاتی ہیں مفسرین کہتے ہیں کہ اس کو ساتھ ملا لیں حفظ ما تقدم کے لیے مثال ہے کہ آپ نے عصر کے بعد شاور لیا اب آپ عصر کی پڑھنے لگے نا تو چار پر سات ظہر کے بھی پڑھ لیں عشاء پہ شاور لیا تو سات مغرب کے بھی تین فرض پڑھ لیں جو دو نمازیں آپس میں مل سکتی ہیں نا تو ان دو کے اندر سے پچھلی پڑھ لینی چاہیے کیونکہ ہم لوگ کبھی کبھی نہ دیکھ سکیں یا فرض چھٹے نہ سر پہ رہے گا تو اس کو بھی کر لیا جائے اسی طرح بعض دفعہ اس وقت میں پیریڈ میں شاور لیا جاتا ہے کہ بالکل نماز کا آخری وقت ہوتا ہے تو ایون ایک رکت کا وقت پا لے تو وہ عورت نماز ادا کرے گی بس آپ دیکھیے کہ اگر ایک عورت سورج غروب ہونے کے اتنی دیر بعد پیریڈ میں آتی ہے کہ نماز مغرب کی ایک رکت ادا کر سکے تو پھر اسے جب پیریڈز ختم ہو جائیں گے یہ بڑی اہم بات ہے میں دوبارہ بولتی ہوں آپ نارمل تھے مغرب کا وقت شروع ہو گیا آپ نے بھی نماز نہیں پڑھی تھی وقت شروع ہو چکا ہے اب آپ جب ریسٹ روم میں گئے تو آپ نے دیکھا کہ پیریڈز اسی وقت آئے ہیں نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا لیکن آپ نے نہیں پڑھی ہوئی تھی ابھی کیونکہ ابھی ٹائم موجود تھا عصر اور ظہر میں تو اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے کیونکہ اکثر لوگ فوراً نہیں پڑھتے تو اس صورت میں کیا کرے گی وہ عورت کہ جب غسل کرے گی بعد میں تو وہ پچھلی آخری نماز بھی پڑھے گی بات واضح یعنی عصر کی نماز کا وقت شروع ہو چکا تھا آپ نے بھی نماز نہیں پڑھی اسی سے پہلے پیریڈ آ گئے تو اب یہ نہیں کہیں گے چلیں جان چھوٹ گئی اب نماز نہ پڑھیں وہ نماز آپ کے سر پہ رہے گی جب حیض ختم ہوگا تو پھر وہ اس نماز کی قضا ادا کرے گی ٹھیک ہے اسی طرح ادھر بھی آتا ہے کہ اگر کسی بھی نماز کے ختم ہونے میں اگر ایک رکت وقت کا بھی ٹائم رہ گیا اور عورت غسل کر کے پاک ہو گئی ہے تو وہ اس کو بھی نماز ادا کرے گی اس کی اور دیکھیے کتنے بیسک مسئلے ہیں نا اور ہم لوگ اس سے ہی غافل ہیں تو ہم باقی کام کہاں کر سکتے ہیں جی ایک دو چیزیں اور جو رمضان ہی سے اور ان ساری چیزوں کے ساتھ ہی متعلق ہیں میں چاہوں گی کہ اس موقع پہ ایک دفعہ غسل جنابت کا طریقہ بھی دیکھ لیا جائے کیونکہ جیسے آج کل ہمارے یہ کورس اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے کہ رمضان کے روزے سے پہلے کوئی ایسی آبسٹیکل نہ ہو کہ جس کی وجہ سے ہماری باتیں قبول نہ ہوں تو جنابت ایک بہت ہی سنگین چیز ہے کہ جس کے اندر واحد چیز ہے کہ جس میں انسان قرآن نہیں پڑھ سکتا تو جنابت کا طریقے میں بھی ہمارے ہاں بہت ہی زیادہ ایسی چیزیں آ چکی ہیں کہ کچھ مین میڈ ہیں اور کچھ مصنون چیزیں جس کو ہم جانتے بھی نہیں تو جنابت کہتے ہیں ہر وہ کیفیت جس میں غسل واجب ہو عموماً یہ شوہر اور بیوی کے تعلق کی وجہ سے ہوتی ہے یا پیریڈس کی وجہ سے یا نفاس یعنی بچے کے پیدا ہونے کے بعد جب بلڈ ختم ہوتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ میں آپ کے سامنے پہلے ایک چھوٹی سی روایت ہے وہ رکھتی ہوں پھر آپ کو اپنے لفظوں میں بھی کوشش کروں گی کہ بات تھوڑی واضح کروں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جب نفس وسلم غسل جنابت فرماتے تو پہلے اپنے دونوں ہاتھوں کو دھوتے جسے ہم دونوں ہاتھ ملتے ہیں پھر دائیں ہاتھ یعنی رائٹ ہینڈ سے لیفٹ ہینڈ پر پانی ڈالتے یعنی سیدھے ہاتھ سے کیونکہ بائیں ہاتھ سے استنجا وغیرہ کیا ہوتا ہے یا اگر کوئی امپیورٹی ہے تو اس کو صاف کیا جاتا ہے پھر شرم گاہ دھوتے یعنی بائیں ہاتھ سے شرم گاہ دھوتے پھر نماز کی طرح کا وضو کرتے اس کے بعد ہاتھوں کی انگلیوں سے سر کے بالوں کی جڑوں کو پانی سے تر کرتے یہ کیسے ہوتا ہے جیسے آپ نے کبھی سر میں تیل ڈالا ہوگا ایک چلو پانی کا لیں ٹیب ہے یا آپ کا شاور ہے آپ کے ہاتھ پہ پانی آیا اب اتنا پانی آ گیا اب اس کو بالوں میں ڈالیے اور یوں جیسے سر پہ ملتے ہیں نا بالکل انگلیوں کی جو پورے ہیں اس کے ساتھ پانی ڈالیں تین دفعہ ایسا کریں تین لب پانی سر میں ڈالتے پھر سارے بدن پر پانی بہاتے یعنی رائٹ ہینڈ سے شروع کر کے پہلے ادھر ڈال لیں پھر رائٹ لیفٹ پہ اور آخر میں ایک دفعہ پھر دونوں پاؤں دھوتے یہ صحیح بخاری کی روایت ہے کیا طریقہ ہوا میں اپنے لفظوں میں آپ کو بتا دیتی ہوں پیریڈس کے لیے بھی یہی طریقہ ہے اور اس میں تھوڑی سی ایکسپشنل چیزیں ہیں جو ضرورت پڑی تو ذکر کر دوں گی لیکن جنابت کا معاملہ تھوڑا سا فرق ہے اور وہ کیا ہے کہ آپ ظاہری بات ہے کہ اپنے جسم پہ اگر کوئی گندگی ہے تو اس کو صاف کر کے پھر لیفٹ ہینڈ سے استنجا کریں گے جسم سے جو بھی علائش اس کو دور کیا جائے گا اس کے بعد پھر سیدھے ہاتھ سے الٹے پہ پانی ڈالا یا آج کل تو دیکھیں ٹیبس ہیں تو اس طرح اگر پاسیبل نہیں لیکن سنت سمجھتے ہوئے اگر آپ تھوڑا سا اس کا اہتمام بھی کر سکیں تو انشاءاللہ وہ صحیح ہوگا ہاتھ دھو لیے اس کے بعد وضو کیا جائے گا جیسے وضو کیا جاتا ہے سیدھے ہاتھ سے کلی کرنا ناک میں پانی ڈالنا تین دفعہ منہ دھونا پھر کوہنیوں تک ہاتھ دھونا بس اتنا بھی کافی ہے اس وقت اس کے بعد چلو بھر کے پانی کا جیسے پانی ٹیب میں ہے آپ کہاں بھی ہاتھ میں ڈالیے جتنا پانی ہے اور اس کو سر میں ڈالیں تین لپیں ڈالنی ہیں تو رائٹ سائڈ سینٹر اور لیفٹ سائڈ میں تینوں کریں اور ممکن حد تک جیسے پانی وہاں جاتا ہے تو چلا جائے اس کے بعد نبص وسلم پہلے دائیں طرف پانی ڈالتے تھے اب جب ظاہر ہے کہ آپ کسی بالٹی کے ذریعے سے پانی ڈالتے ہیں تو پاسبل ہے کہ آپ مگ ڈال کے رائٹ سائڈ پہ ڈال لیں آج کل کیا کیا جائے کیونکہ شاورز ہیں اور اس طرح تو آپ اپنے جسم کو ذرا سے ہٹا کے لیفٹ سائڈ پہلے پانی کے نیچے کر لیں پاسبل ہے کوئی مشکل نہیں پانی گزر جائے پھر تھوڑا گھما کے تو لیفٹ کو کریں لیکن غسل جنابت اتنا آسان ہے دو لفظوں میں اس کا میں آپ کو فکھی تعریف یا طریقہ بتا سکتی ہوں دو چیزیں فرض ہیں جنابت کے غسل میں پہلی چیز نیت نیت کہاں ہوتی ہے دل میں آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ آپ جنابت کا غسل کر رہی ہیں ٹھیک ہے نیت نہیں اور آپ کہیں کسی سوئمنگ پول میں بھی پورا گیلا ہو کے نکل آئیں گے تو آپ کا جنابت کا غسل نہیں ہوگا پہلی چیز نیت you should know what you are doing پتہ ہے آپ کو کہ آپ کیا ہیں زبان سے کچھ نہیں کہنا کوئی دعائیں نہیں پڑھنی کچھ نہیں کرنی اور دوسری چیز ہے سر سے لے کے پاؤں تک پانی بہانا کوئی حصہ سوکھا نہ رہ جائے یہ ہیں دو چیزیں جس کے ساتھ آپ کا غسل ہو جاتا ہے باقی یہ جو جتنا کچھ بتایا آپ کو کہ وضو کرنا دائیں طرف ڈالنا چلو ڈالنا یہ سنتیں ہیں کریں گے تو یہ ایسے ہی جیسے ڈیکوریٹ ہو جائے گی آپ کا وضو آپ کو زیادہ اجر ملے گا مصنون طریقے سے لیکن اگر کوئی یہ نہیں کرتا اور کم از کم بس سر پہ پانی پورا ڈال کے جسم دھو لیتا ہے تو اس کا وضو ہو جاتا ہے ٹھیک ہے پھر اس میں ایک چیز ہے کہ غسل کے دوران جو وضو کیا جاتا ہے نا وہ وضو کافی ہوتا ہے نماز کے لیے بھی شرط ایک ہی ہے آپ نے اب یہ شروع میں جب وضو کیا غسل کیا اگر اس دوران آپ کے ہاتھ جسم کو برہنہ حالت میں یعنی آپ کی شرم گاہ پہ نہیں لگتے کپڑے کی رکاوٹ کے بغیر تو اسی وضو سے آپ نماز بھی پڑھ سکتے ہیں لیکن اگر کسی کو محسوس ہوتا ہے کہ جسم صاف کرتے ہوئے صابن لگاتے ہوئے اگر جسم پہ ہاتھ لگ گئے تو غسل ختم کریں دوبارہ وضو کر لیں آپ نیکڈلی جو بھی وضو کرتے ہیں وہ وضو رہتا ہے ہمارے ہاں یہ بھی ایک اشکال پایا جاتا ہے یا لوگ اس میں ڈاؤٹ کرتے ہیں کہ برہنا بدن وضو نہیں ہوتا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے آپ وضو کر کے نکلیں اور اس کے بعد جب تک آپ کا ہاتھ آپ کے جسم کو نہیں چھوتا تو پھر ان شاء اللہ تعالیٰ یہ چیز آپ کے لیے کافی ہوگی آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں پھر اسی طرح کچھ چیزیں اور بھی اس میں آپ کے فائدے کی ہو سکتی ہیں جیسے عورتوں کے ساتھ پیریڈز ہیں مردوں کے ساتھ اختلام ہو سکتا ہے کسی مرد کو اگر ضرورت ہے غسل کی تو وہ بھی فجر کی نماز سے پہلے پہلے اس کو ادا کر سکتا ہے ایک چھوٹی سی چیز اس میں جو بہت ہی خوبصورت ہے لیکن ہم اپنے عمل میں نہیں اس کو رکھ پاتے اور چونکہ ہمارے ہاں اتنا ہے بھی نہیں اور وہ کیا ہے کہ جب عورت پاک ہوتی ہے تو ایک خوشبو استعمال کرتی تھیں صحابیات یعنی وہ ایک خاص قسم کی خوشبو ہوتی ہے کوئی بھی آج استعمال کی جا سکتی ہے تو اس کو گندگی کے حصے پہ یعنی اسمیل ختم کرنے کے لیے ایک دفعہ روئی کے ساتھ ٹچ کر دیا جائے تو ایک تو اس سے بدبو ختم ہو جاتی ہے اور دوسرا اس سے یہ ہے کہ کچھ بیماریاں ایسی ہوتی ہیں وہ ختم ہوتی ہیں جیسے عموماً ایسی بیماریوں کا لوگ شکار رہتے ہیں تو یہ اینٹی سے ہوتی ہیں جو نیچرل خوشبو ہیں تو اس سے بعض دفعہ استحاضہ تک کی بیماری جو ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہے تو بہرحال جو جتنا بھی کر سکے لیکن یہ ہے کہ اچھے طریقے سے اس کو ادا کیا جا سکتا ہے اور آپ کے سوالوں میں میں دیکھتی ہوں کہ اوپر اور کیا چیز تھی آپ کے ذہن میں کوئی سوال تو نہیں ہے جو بھی بات سنی اس کے بارے میں اچھا ایک اہم بات جو سہولت کے لیے بتا دیتی ہوں ویسے بہت سارے لوگوں کو یہ بات نہیں پتہ ہوتی دیکھیے کہ ایک تو یہ کہ سر پہ ایک بال برابر بھی جگہ سوکھی نہ رہے غسل میں اسی سے پھر نیل پالش کا مسئلہ بھی ہے اگر کوئی چیز آپ کے اور پانی کے بیچ میں رکاوٹ بن گئی تو وہ آپ کا وضو نہیں ہوگی مثلا آپ کو گم ہے کوئی گلیو ہے کوئی پینٹ لگ گیا آپ کے ہاتھ پہ پانی میں رکاوٹ ہو گیا تو وہ ریموو کرنا چاہیے اسی لیے اگر نیل پالش ہے یا کوئی ایسا میک اپ ہے جس سے آپ کا پانی جب پانی سے اسکن تک نہیں جاتا تو اس کو ہٹانا جو ہے وہ لازمی ہوگا ایک سہولت جو جنابت کے غسل میں ہے پیریڈس کے علاوہ یہ بڑی اہم ہے جو میں حیران ہوتی ہوں کہ اتنا ہے مسئلہ لیکن ہمارے کلچر میں یہ معروف نہیں اور بعض لوگ گلڈ فیل کرتے ہیں یا بعض دفعہ اس وجہ سے شوہر اور بیوی کے بیچ میں کئی رنجشیں بھی ہو جاتی ہیں شوہر کا تقاضا ہے کہ وہ اپنی خواہش پوری کرنا چاہتا ہے لیکن عورت کہتی ہے کہ نہیں میرے لیے مشکل ہوگا یا مجھے کہیں جانا ہے یا پانی نہیں یا گھر میں تو اس کے لیے یہ ہے کہ اگر جنابت کا غسل جو خاص طور پہ عورت اور مرد کے تعلق کے ساتھ ہوتا ہے اس کے لیے اگر پورے بال نہ بھی گلے کیے جائیں صرف بالوں کی جڑیں گلی کر لی جائیں تو اس کی بھی رخصت موجود ہے سمجھ رہے ہیں یعنی پورے بال نیچے تک نہیں بھی ہوتے تو وہ جیسے سنک میں سر کو لٹکا کے اس کی جو کھال ہے اس کو گلا کر لیا جائے ایک نبس وسلم کے بعد خواتین آئی اور انہوں نے کہا کہ ہمارے بال لمبے ہیں اور ہم میڈیاں کستی ہیں میڈیاں وہ جو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج بھی لوگ پہاڑی علاقوں میں چھوٹی چھوٹی بالوں کی میڈیاز کرتے ہیں تو اب وہ کھولیں گی تو نہیں تو آپ نے کہا کہ سر کی جو کھال ہے اس کو پورا دھو لو تمہارے لیے یہی کافی ہے لیکن یہ صرف جنابت کے ساتھ ہے اور میں جب اس مسئلے پہ غور کرتی ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ پہ اور پیار آتا ہے کہ دیکھیے پیریڈس تو سا مہینے میں ایک ہی دفعہ موقع آئے گا نا وہ تو کہا پورے دھو اور وہ اتنے دن کی گندگی ہوتی ہے لیکن یہ کسی بھی وقت کیفیت ہو سکتی ہے حالات ایسے ہو سکتے ہیں سردی گرمی موسم اور بہت کچھ ہو سکتا ہے تو اس طرح صرف پانی سر کی کھال کو اگر گیلا کر لیا جائے تو وہ بھی ٹھیک ہے بعض اگر رمضان میں عورتیں بڑی چڑچڑی ہو جاتی ہیں روٹین خراب ہوتی ہے بچے بھی تھکا رہے ہیں سیری میں اٹھنا ہے تو اگر کوئی ایسی کنڈیشن ہے تو آپ دیکھیے کہ اگر مرد کا تقاضا نہیں پورا کیا جائے گا تو پھر اس کے لیے بھی تو دونوں میں چپکلش ہو سکتی ہے نا اچھا جی اب میں اب باقی سوال ابھی نہیں لکھے میں جواب دے دیتی ہوں مہندی کا پلیز ڈسکشن کریں کہ آج کل مہندی میں بہت کیمیکل ہوتے ہیں جن کی وجہ سے مہندی لیئر میں چھٹتی ہے تو کیا مہندی میں ہماری نماز بس ایک اصول ذہن میں رکھ لیجئے ان کا سوال کیا ہے کہ مہندی بعض دفعہ کوٹنگ کی صورت میں آج کل ہوتی ہے جو چھلکوں کی صورت میں شاید اترتی ہوگی تو پھر اس سے واٹ کریں کیونکہ اس سے پھر پانی پالو تک نہیں جائے گا یا بعض اوقات دیکھیے جیسے مجھے جو اندازہ کہ مسکارا لگتا ہے واٹر پروف بھی ہے اگر آپ منہ دھوتے ہیں اور پھر منہ کو پوچھتے نہیں ہیں تو تھوڑی دیر میں وہ پانی اندر چلا ہی جاتا ہے اور وہ پپڑیاں سی بن کے نکلتی ہیں تو ٹھیک ہے پانی پہنچ گیا اگر کوئی ایسی کیفیت ہے تو ٹھیک ہے میں اس کے بارے میں فرسٹ ہینڈ نہیں جانتی زیادہ کہ آپ کس قسم کی مہندی ہے کیونکہ یہ تو میں نہیں سمجھتی کہ اتنی ٹائٹ مہندی ہے کہ بالوں سے اترے ہی نہ چھلکے بن جاتے ہیں لیکن پانی بن اندر جاتا ہے تو تبھی بنتا ہے نا تو بس میک شیور کر لیں کہ پانی اندر گیا when we are taking shower in bathtub we must not sit down اور دین ٹیک شاور ضروری نہیں ہے کھڑے ہو کے بھی آپ لے سکتے ہیں بٹ اگر جنابت کے بعد کسی طرح پانی ٹھنڈا ملے تو اس کی کیا رخصت ہے کتنا ٹھنڈا ہے اور آپ کہاں ہیں کیا آپ گرم نہیں کر سکتے کیا آپ کے سون نہیں اگر سنک مطلب اگر آپ کا واٹر ہیٹر کام نہیں کر رہا آپ ایک دیگچے میں پانی گرم کر سکتے ہیں اور پہلے دور میں لوگ ایسے ہی کرتے تھے سہولت موجود ہے پھر تو آف کورس نہیں اگر ایسی جگہ آپ کسی پہاڑی مقام پہ ہیں وہاں پانی نہیں بجلی نہیں اور آپ کو لگتا ہے ٹھنڈا پانی موت کا سبب ہوتا ہے تو اس میں آپ وہی ایک صحابی کی کا عمل ذہن میں رکھ سکتے ہیں کہ بہت ٹھنڈی رات تھی سفر میں تھے اور جب وہاں مطلب جنابت کی حالت ہو گئی احتلام کی وجہ سے اب وضو غسل کرتے تو پانی ٹھنڈا تھا انہوں نے اپنے طور پہ تیمم کیا اور لوگوں کو نماز پڑھا دی بعد میں لوگوں نے ان کو کہا کہ آپ نے تو ہمیں جنابت کی حالت میں نماز پڑھائی مسئلہ نبس وسلم تک چلا گیا پھر آپ نے ان کو بلایا تو آپ نے کہا کہ کیا تم نے لوگوں کو اس حال میں نماز پڑھائی تو انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نفس وسلم پانی بہت ٹھنڈا تھا اور اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کہتے ہیں کہ ولا تخلی کو کو ملا لو کا اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو تو اس وقت غسل کرنا جو تھا میرا مجھ کو ہلاکت میں ڈالنا تھا تو میں نے تیمم کر کے پڑھ لی تو آپ نے اس کو ان کو کچھ نہیں کہا ایسی کوئی انیوژل کنڈیشن ہے تو ان شاء اللہ تعالیٰ وہاں یہ ہو سکتا ہے لیکن جب پانی ملے گا تو پھر غسل تو کرنا ہی پڑے گا یہ تیمم کی باتیں ایک الگ موضوع میں آتی ہیں اسلام بہت ہی خوبصورت دین ہے ہمیں بہت ہی سہولتیں دے دیتا ہے do we have to take ghusl after جی غسل نہیں ضروری صرف ان کا سوال یہ ہے کہ عورتیں بعض دفعہ بیماری کے لیے چیک اپ کرواتی ہیں تو کیا اس کے بعد غسل ہے غسل نہیں دیکھیں غسل اس پانی پہ ہے جو شہوت سے نکلے تو اگر عورت کے جسم سے کچھ ڈسچارج اس کے بعد ہوتا بھی ہے تو وہ خواہش کا نہیں ہوتا بلکہ ویسے یہ تو اس میں صرف غسل وضو بھی کافی ہے یہ مجھے سمال سمجھیں وی یوز پاؤڈر کس چیز کے لیے وضو کے بعد غسل کے دوران جسم پر کہیں بھی ہاتھ نہیں لگا سکتے اور نہیں شرم گاہ پہ کہیں بھی لگ جائے وہ تو ظاہر پاک ہے جسم لیکن صرف پرائیویٹ پارٹس پر پرفیوم آپ یہ وہ پوچھیں کہ ہم آج کے دور میں کیا کریں یعنی نہ پوچھیں کہ خوشبو نہیں کوئی بھی تر کر لیں ہلکا سا کوئی بھی ٹیشو لے لیں اور اس کے ساتھ آپ صاف کر لیں جہاں تک آپ کا ہاتھ جا سکتا ہے تو انشاءاللہ یہ بھی اسی کے ساتھ ہے کر سکتے ہیں پرفیوم لیکن اگر اس میں کوئی ایسا چیز نہ ہو کہ آپ کو نقصان دہ کیا غسل سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھی جائے گی ہاں جی آپ دیکھیے کہ یہ جو جنابت کا غسل ہے یا کوئی دوسرا غسل ہے آپ باتھ روم میں نہیں داخل ہوئے ابھی باہر ہیں سنک باہر ہے یا وضو اب کر رہے ہیں یا کچھ تو بسم اللہ پڑھ کے باتھ روم میں داخل ہوں گے لیکن ہمارے ہاں جب غسل کے ساتھ یا وضو کے ساتھ لمبی چوڑی دعاؤں کی لسٹیں لگائی ہوئی ہیں نا منہ دھوتے ہوئے یہ دعا ہاتھ دھوتے ہوئے یہ دعا پانی ڈالتے ہوئے دعا تو میں سوچتی ہوں منہ پہ پانی ڈالتے ہوئے دعا کیسے پڑھیں گے یا ناک میں پانی چڑھاتے ہوئے دعا کیسے پڑھیں گے یہ بوجھ ہے کوئی دعا نہیں اللہ کے نفس وسلم پڑھتے تھے وضو کے دوران آپ بسم اللہ شروع میں پڑھیں پھر اس کے بعد پورے وضو کے دوران کچھ نہیں پڑھیں گے جب ختم ہو جاتی تھی ہوتا ہے وضو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہادت کی انگلی اٹھا کے بعض روایتوں میں آتا ہے اور بعض میں صرف کہ صرف آسمان کی طرف دیکھ کے دعا پڑھتے تھے شد اللہ الہ الا و فرشد ان محمد رسول اللہ تو آپ نے فرمایا کہ جو یہ دعا پڑھ لیتا ہے اس کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں میں آپ کے سامنے وضو کا بھی مصنون طریقہ رکھ دیتی ہوں تاکہ آپ اپنے وضو بھی ٹھیک کریں اور جزاک اللہ خیر جس نے بھی یہ لکھا کہ نماز کے ساتھ وضو بھی لازم ہے تو پہلی بات ہے کہ وضو سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت ہے پڑھنی چاہیے پھر دوسری بات یہ کہ کوئی سنت کے لفظ جیسے عموماً لوگ لکھتے ہیں نوائی تو ان اطودع سنت سے ثابت نہیں ہے کوئی سنت دل کا عمل ہے جب کوئی عمل زبان پہ آتا ہے تو وہ کال بن جاتا ہے وضو کا طریقہ کیا ہے اس کے لیے صحیح مسلم کی ایک روایت ہمران رضی اللہ عنہ سے آتی ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے وضو کے لیے پانی منگایا پہلے اپنی ہتھیلیاں تین مرتبہ دھوئیں یعنی پامس ہاتھ کے جو ہوتے ہیں ان کو دھویا پھر کلی کی اور ناک میں پانی ڈالا پھر اپنا منہ تین دفعہ دھویا اس کے بعد اپنا دایاں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا اسی طرح بایاں ہاتھ کوہنی تک تین مرتبہ دھویا پھر سر کا مسا کیا مسے کے بعد اپنا رائٹ فٹ یعنی دایاں پاؤں ٹخنے تک تین مرتبہ دھویا اسی طرح بایاں پاؤں ٹخنے تک تین مرتبہ دھویا پھر فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی طرح وضو کرتے دیکھا ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے تو کیا ہوا وضو کا طریقہ پہلے آپ ہاتھ دھوئیں گے دونوں ہاتھوں کو اچھی طرح تلک اور اس میں اگر آپ کی انگلیاں ہیں اور کوئی انگوٹھی پہنی ہے تو جیسے خلال کرتے ہیں ایسے انگلیوں میں انگلیاں ڈال کے اگر رنگ پہنی ہے تو آپ اس کو گھما لیں تاکہ اس کے اندر پانی جلا جائے پھر اس کے بعد سیدھے ہاتھ سے رائٹ ہینڈ میں آپ پانی ڈالیں کلی کریں تھوڑا سا پانی بچ جائے گا پیچھے اس کو ناک میں اس طرح سے ناک صاف کر دیں پھر دوبارہ آپ کا ہاتھ پانی میں جائے گا پانی لیں صاف پانی لیا نا پہلا تو نکل گیا پھر کلی کریں پھر باقی ناک میں ڈالیں یہ طریقہ بھی ہمارے ہاں معروف نہیں ہمارے ہاں ایک عام طریقہ ہے کہ رائٹ ہینڈ سے منہ میں کلی کرتے ہیں اور لیفٹ سے ناک میں ڈالتے ہیں لیکن جو زیادہ اوتھینٹک طریقے سے ملتا ہے وہ آپ ایک ہی ہاتھ سے دونوں کام کرتے تھے اور اس کی دلیل آپ کو میں نے بتا بھی دی پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ منہ پہ منہ دھونا ہوتا ہے منہ کتنا دھوئیں وضو میں میں اس کا ایک آسان سا لفظ بتاتی ہوں کلاس میں لڑکیوں کو بھی اور آپ کو بھی بتاتی ہوں کہ جہاں تک فاؤنڈیشن لگاتے ہیں منہ کہاں تک ہے بعد لوگوں نے اسکارف پہنا یا کچھ تو صرف یہ آگے کا حصہ کرتی ہیں لیکن ماتھے کو لے کے اور پیچھے یہ چین تک یعنی گردن جہاں سے شروع تھی یہاں تک منہ پانی جائے گا حد کیا ہے تین دفعہ تین سے کم پہ بھی کرتے ہیں ہو جاتا ہے وضو کے بھی فرائض انشاءاللہ یہ ہم یم سورت نصاب جب پڑھیں گے اس میں تیمم اور وضو کی باتیں آئیں گی آپ کو اللہ تعالیٰ کے حکم سے الگ سے لکھاؤں گی یہ ہیں منیمم ریکوائرمنٹس یہ فرائض اس کے بعد آپ کا وضو نہیں ہوگا اور یہ ہیں میکسیمم زیادہ نبی وسلم نے یہ کیا آپ کر لیں آپ کا بھی اچھا ہوگا ہمارا مسئلہ کیا کہ جب سب چیزوں کو ملا دیتے ہیں تو وہ بعض اتنے شبہ پڑتے ہیں کہ لوگ گلٹ میں ہی رہتے ہیں کہ ہمارا تو پتہ نہیں وضو بھی ہو رہا ہے کہ نہیں جیسے بسم اللہ ہی کا مسئلہ ہے تو بہرحال اس طریقے سے عمود ہو کے پھر کونیاں دھوئیں کونی کا بھی یہ ہے کہ ہاتھ سے لے کے عل المرافق یہ مرافق ہے یہ کونی کا آخری حصہ ادھر سے پانی شروع کر کے نیچے طرف ڈالا جائے گا اور تین دفعہ حد ہے ایک دفعہ بھی کر لیتے ہیں تو ہو جاتا ہے پہلے رائٹ پھر لیفٹ مسئلہ کا طریقہ بھی سمجھ لیجئے کیونکہ یہ اہم مسئلہ ہے اور کتابوں میں پڑھنے سے بھی سمجھ نہیں آتا جب تک کوئی پریکٹیکل نہ کر کے بتائے پانی ڈالیں اپنے سنک کے نیچے پانی رکھا پہلی بات ہے پانی زیادہ ضائع نہ کریں بعض لوگ وضو تو بڑے فرید سے کر رہے ہوتے ہیں لیکن آدھی آدھا ٹینک ختم ہو جاتا ہے منع ہے پانی میں وضو میں بھی کسی نے اگر پانی زیادہ بہایا تو آپ نے فرمایا کہ اس نے زیادتی کی اور ظلم کیا ہلکی سی ٹیپ کھولیں اور اس میں آپ ہاتھ گلے کریں پانی آئے اس کو چھٹک دیں جیسے رینس کرتے ہیں نا ہاتھ سے اس کے بعد یہ دیکھیے یہ آپ کے ہاتھ ہیں اگر تو آپ اس کو سر پہ ڈالیں یوں اپنے دونوں ہاتھوں کو ملا کے فور ہیڈ سے شروع کر کے پیچھے لے جائیں یوں ہاتھ رہا ہے یہ جو گدی ہے نا گدی جس کو بولتے ہیں جہاں چھٹیاں باندھتے ہیں عموماً یہاں تک لے جا کے پھر واپس لائیں اب یہ مشکل بڑا لگتا ہے اس میں سے ہیئر اسٹائل خراب ہو جاتا ہے نا لیکن آپ یہ سوچ لیں کہ اللہ کو پیار آتا ہوگا کہ یہ میری بندی نے میرے لیے اپنا ہیئر اسٹائل خراب کیا ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ ہوا دوبارہ پھر پانی کے اندر آپ کا ہاتھ جائے گا اس کو چھن کے انگلی شہادت کی انگلی آپ یہ دیکھیے اپنے کانوں میں ڈالیں یہ کان اور یہ جو تھم ہے اس کو کان کے پیچھے رکھیں یہ یہ انگلی آپ کے کان میں گھوم کے یوں آئے گی کان کے اندر گھما کے اور اوپر کا جو حصہ ہے وہاں سے نیچے لائیں گے جہاں آپ ایئرنگ پہنتے ہیں اور سائملٹینیسلی یعنی ساتھ ہی ساتھ تھم جو ہے یہ پیچھے سے آگے آئے گا آپ لوگ کر کے دیکھیں اپنی اپنی جگہ پہ شہادت کی انگلی کان کی کینال کے اندر ہوگی وہاں گھمائیں اور اس کو ساتھ ساتھ آپ یہ دیکھیں گے آپ ساتھ کر کے یہ پیچھے اب اس کو کر کے گھما کے اوپر سے پورے کان کا نیچے اور اس کو ادھر حدیث میں ہے کہ کانوں کے گناہ چڑھتے ہیں اور ہمارے تو کتنے ہی گناہ ہم نے نہ جانے کانوں سے کیا کچھ سنا ہے اور کس طرح سے سنتے ہیں تو بہرحال یہ آپ کا مسئلہ ہو گیا یہ مصنون عمل ہے اس کے بعد پھر آپ لوگ پاؤں ہوئیں گے پہلے رائٹ ہینڈ رائٹ سائڈ سے تین دفعہ دھو لیں اس میں بھی یہ کہ ٹخنوں تک دھو لیں انگلیوں کے اندر ہلال کر سکتے ہیں یہ جو چھنگلی انگلی انگلی ہوتی ہے سب سے چھوٹی تو اس کو آپ دو انگلیوں کے بیچ میں یوں ڈال کے دیکھ لیں بہت نہیں اس میں کرنا ہے ہمارے ہاں وضو کو بھی ایک پتہ نہیں کیا چیز بنا دی ہے کہ لوٹا لیں اور بیٹھ کے کریں بہتر کریں جو بھی کر سکتے ہیں لیکن بہرحال وضو جو ہے وہ ایک اچھے طریقے سے آپ کرتے ہیں اور نیت رکھا کریں دل میں کہ جس جس اس سے پانی گزر ہے وہاں میرا گناہ جھڑ رہے ہیں آپ نے فرمایا کہ ہاتھوں کے گناہ جھڑتے ہیں پھر زبان کے کلی کرنے سے پھر چہ منہ کے اور سارے گناہ جو ہیں وہ چھٹ جاتے ہیں ہاں ایک چیز جو آپ بھی اور ہم میں بھی اپنے لیے نیت کرنا چاہتی ہیں اور وہ کیا ہے کہ اس رمضان میں میں نے کوئی نماز مسواک کے بغیر نہیں کرنی اور مجھے اب افسوس ہو رہا ہے کہ یہ خیال پہلے نہیں آیا ورنہ آپ کے اسٹڈی پیک کے اندر ایک ایک مسواک بھی ڈلوا دیتے ہیں لیکن میرا خیال ہے کہ کوئی مشکل نہیں ہے آج کل بھی آپ لوگ کر سکتے ہیں اس کے اوپر تو مسواک کے ساتھ کریے اب دیکھیے کہ ایک نماز پڑھی تو ایک تھی جماعت سے پڑھی تو ستائیس ٹوینٹی سیون ہو گئیں آپ ذرا پڑھیے اس کو مسواک کے ساتھ تو ستر نمازیں ہم اتنے امیر ہیں ہم نیکیوں کے معاملے میں کہ کیئر ہی نہیں کرتے جیسے چینج نہیں لیتے نا واپس اس طرح ہم یہ چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو چینج نہ لینے کا طریقہ سمجھتے ہیں مسواک کا بھی طریقہ ہمیں <laughs> پتہ ہونا چاہیے بعض لوگ دان چھین لیتے ہیں ان کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ مسواک کیسے کرنی ہے تو آپ دیکھیے کہ مسواک کرنا کوئی سزا <laughs> دینا نہیں ہے چھوٹی سی مسواک آپ کے پاس ہو سکتی ہے آج کے دور میں بہت ہی اچھی طرح کی مل جاتی ہیں پیکنگ میں بھی ملتی ہیں فلیورڈ بھی ملتی ہیں بعض لوگوں کو اگر پیسٹ کی عادت ہے تو مسواک پیسٹڈ بھی اب مل رہی ہے منٹ کی ملتی ہے اس میں خوشبو نیم کی کوئی بھی لے لیں کوئی بڑی بات نہیں ہے لیکن آپ نے مسواک کو یعنی گھیلا کر لیں جو خشک آتی ہے تو اس کا بہتر طریقہ کیا ہوتا ہے کہ آپ پہلے اس کو رات کو کسی بھی گلاس میں یا مگ میں تھوڑا سا پانی ڈال کے ڈپ کر دیں تو وہ نرم ہو جائے گی پھر شروع میں اس کو تھوڑی سی چبائیں آگے سے تو جو اوپر کی چھال ہوتی ہے وہ اتر جائے گی تو اندر سے آپ دیکھیں گے برش کی طرح کی ایک چیز نکلتی ہے تو اس میں سامنے کے دانتوں کو اوپر سے نیچے اور پھر رائٹ سائڈ سے جیسے کر کے اور منہ کھول کے آپ دانتوں کے اندر کے سے یعنی مسواک تو وہاں تک جاتی ہے جہاں تک ہمارا برش بھی نہیں جاتا اور اتنی نرم ہوتی ہے کہ اس سے مسوڑوں کو بھی تکلیف نہیں ہوتی نف وسلم مسواک کرتے تھے تو زبان کو کھو کے اوپر مڈل میں کرتے تھے فجر کی نماز پہ جب ہم مسواک کرتے تو آپ کی بیویاں کہتی ہیں کہ اوہ اوہ کی آواز آتی تھی اور آپ آج کر کے یہ دیکھیں میں نے ایک آرٹیکل پڑھا مسواک کے بارے میں کہ اس طرح کرنے سے جس چہرے کے اندر منہ کے اندر کے گلینڈس ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور کئی تکلیفوں سے انسان بچتا ہے صبح آپ اٹھ کے دیکھیں تو زبان تھوڑی چکنی چکنی ہوئی ہوتی ہے نا ساری رات رہنے اوپر سفیدی آئی ہوتی ہے کبھی آپ اپنی انگلی سے ناخوں سے چھیلیں تو ایک پوری وائٹنس آتی ہے مسواک کی اس ایکٹیویٹی سے آپ کی زبان کی ساری علائشیں نکل جائیں گی اور ثواب کا ثواب ہے اب رکھیں کہاں مسواک کو یہ بھی بڑا مسئلہ ہے بعض لوگ صفائی پسند ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں برش تو کیپس میں ہوتے ہیں تو مسواک کا کیا کیا جائے تو اس کے لیے یہ کہ بعض دفعہ آپ دیکھیے کہ گھروں میں مسواک برش کے اوپر کے جو کور ایکسٹرا پڑے ہوتے ہیں جس سے بند کرتے ہیں یا مل بھی جاتے ہیں کوئی ایسا چھوٹا کور لے لیں اس کو اس پہ لگا لیں یہ نہیں ہوتا تو بڑا آسان سا ٹوٹکا بتا دیتی ہوں گھر میں آپ جو کریں آپ کی جو فائل ہوتی ہے الومینیم فائل اس کو آپ جدھر بھی موڑ لیں تو مسواک کا جو پوری مسواک کو اگر الومینیم فائل میں ہی ڈال کے آپ اپنی پاکٹ میں یا پرس میں رکھ لیں جہاں دل کیا اس کو کر لیا باقی پھر ڈال دیں تو یہ بھی چیز آپ کے لیے سہولت پیدا کر سکتی ہے ان شاء اللہ تعالیٰ اور فریج میں بھی رکھ سکتے ہیں نرم مسواک ہے تو وہ ہر نواز میں فریج میں بعد میں رکھیں اور ہلکا سا صبح کی وقت میں ذرا تھوڑی مبالغے کے ساتھ کر لیں اور باقی وقت میں بعد مطلب ہلکا سا بس ایک سنت پوری ہو جائے تو ان شاء اللہ تعالیٰ اس سے بھی فائدہ ہوگا اور اب دیکھیے چہرے منہ میں ایک باس پیدا ہو جاتی ہے روزے کی وجہ سے تو اللہ نے چاہا تو وہ بھی ان شاء اللہ تعالیٰ آپ کے لیے دور ہو جائے گی اس چیز کے ذریعے سے اور پھر آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی آپ ہاں آپ کا کوئی سوال ہے جی مسواک کی بات بھی میرا حال ہے کہ واضح ہو چکی ہے آپ کے اوپر اور اس میں یہ ہے کہ اس نیت کر لیتے ہیں کہ کریں اور آپ ایک دوسرے کو یاد بھی کروایا کریں کہ ہم نے کس طریقے سے مسواک کرنی اور چھوٹے بچوں کو بھی اس کی عادت ڈالیں بڑی مسواک ہے تو اس کو کاٹ کے چھوٹی کر دیں ایک ایک دو دو کو ایک ایک دے دیں تاکہ وہ بھی آپ کے ساتھ ہی رہیں ان کاموں میں مسواک از ناٹ دنداسا دنداسا بھی اصل میں مسواک ہی ہے وہ بھی تو ایک چھال ہی ہوتی ہے نا تو انشاءاللہ آپ کر سکتے ہیں وہ بھی جی اوپر کی چھال ہے وہ اندر کی مسواک ہے وہ تو بہت کام کی چیز ہے اندازے سے تو جسم منہ کا بہت پانی نکل جاتا ہے چلیے یہ اب کچھ سوال اور آپ کے دیکھ لوں آپ لوگوں کو فائدہ ہو رہا ہے ان ساری معلومات سے کوئی ایسی چیزیں تو نہیں ہیں کہ ریپیٹڈ ہوئے ہیں یا آپ کو پہلے پتہ ہیں ساری باتیں کوئی نئی بات پتہ چلے ضرورت تھی آج اس لیکچر کی یہ ایک غیر رسمی لیکچر ہے نا کیونکہ یہ چیزیں دیکھیں دین جب تک پریکٹیکل بیس پہ آ کے نہیں کرتے تب تک بات نہیں بنے گی نا ابھی ایک دو ایشوز بس ہیں لیکن میں چاہ رہی تھی کہ آپ کی ہیلپ پہلے کروں الحمد للہ ہاں ایک چیز میرے ذہن میں آئی تھی جو میں آپ کو اس موقع کو غنیمت جانتے ہوئے بتا دوں کہ استنجا بعض لوگ جو دن بھر باہر رہتے ہیں اب وہ پبلک ٹوائلٹس کے اندر پانی نہیں ہوتا موسٹلی اب کیا کریں ہمارا حال کے کہ برا سال ان چیزوں سے غافل رہتے ہیں لیکن رمضان میں زیادہ کانشیس ہوتے ہیں اور بعض لوگ پھر اس پہ بھی کرتے ہیں تو کیا کیا جائے دیکھیں اس میں بہت ساری چیزیں پاسبل ہو سکتی ہیں لیکن سب سے آسان چیز جو مجھے محسوس ہوتی ہے اس سلسلے میں آپ اپنے پرس میں بوٹل مشکل ہوگی لوگ کہاں لے کے پھریں گے آپ کی جو زپر لاک کی چھوٹی تھیلیاں ہوتی ہیں نا سینڈوچ بیگ کی وہ ہر وقت اپنے پرس میں رکھیں آپ کسی بھی پبلک ٹوائلٹ میں گئے باہر سنک میں ایک تھیلی میں پانی بھریں وہ بھر جائے گی نا اوپر ٹائٹ بھی ہو جائے گی پھر آپ اس کو یوز کریں اور ڈسپوز کر دیں نہ آپ کو کچھ مشکل پڑی نہ بوٹل کسی کو لے کے جاتے دیکھا نہ کیا اور آپ کا گلٹ بھی دور ہو گیا تو آپ یہ استنجے کا بھی اختمام کریں اس سے بھی تہارت کا جو احساس آپ کو زیادہ فیل ہوگا یہ جی بالکل اس طرح اور بھی آپ کئی چیزیں یوز کر سکتے ہیں لیکن یہ پلاسٹک کی مجھے تو سب سے ایزی یہی لگتی ہے آپ کے پاس ہونی اور کسی کو پتہ بھی نہیں چلتا نا ہاں جی انہوں نے پوچھا can we use wet napkin اور وائپ کر سکتے ہیں کبھی آپ ایسی جگہ تیار نہیں تھے تو آپ نیپکن لے کے اس کو گیلا کر لیں اور پھر وائپ کریں اس سے بھی گزارا ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ ہاں جی ایم ٹی بوٹل لی جا سکتی ہے لیکن اس کی وجہ سے پھر وہی بات ہے نا کہ ہر جگہ نہیں بھی پاسبل ہوتی جی انہوں نے لکھا ہے کہ آئی تھنک بوٹل اور بیگ سے صحیح طرح نہیں ہوتی نہیں بوٹل سے کیوں نہیں ہوتی تہارت ہو سکتی ہے بہرحال آپ پہلے وائپ کر لیں اور پھر آخر میں یعنی یہ بھی کر سکتے ہیں پہلے نیپکن سے اچھی طرح صاف کر لیں اور بعد میں پھر اوپر آخری دفعہ پانی ڈال کے اس کو صاف کر لیں اگر رمضان میں دوا یوز کی جائے پیریڈ دوا یوز کی جائے پیریڈس بڑھانے کے لیے ہاں جی یہ بھی ایک سوال آ گیا اہم مسئلہ آپ کا آپ دیکھیے کہ ہم فطرت کے قانون میں دخل نہ دیں تو بہتر ہے بعض لوگ یہ کام کرتے ہیں کہ روزے نہ چھوٹیں یا بعد میں رکھنے کی بجائے ابھی رکھ لیں تو ہم پیریڈس کی کوئی دوائی کھا لیں تو دخل اندازی ہے نا بعد میں تکلیف ہو سکتی ہے کیا ضرورت ہے ہاں وہ لوگ ہیں جو عمرے پہ جاتے ہیں جن کو لگ رہا ہے جائیے ایک ویک کے لیے رہے ہیں یا ریسٹ ہے اگر وہ ڈاکٹر کے مشورے سے ایسا کام کرتی ہیں تو ٹھیک ہے رخصت موجود ہے اس کی لیکن عام حالات میں ایسا نہیں کرنا چاہیے ہاں جی وومٹ کے بارے میں بھی کلیئر کر دیں جی جزاک اللہ خیر یہ بھی میں آپ کا مسئلہ تھوڑا سا حل کرنا چاہوں گی اور وہ کیا ہے کہ وومٹ کہ خود وومٹ آ جاتی ہے تو روزہ نہیں ٹوٹتا وہ وومٹ جو آپ خود کرتے ہیں انگلی ڈال کے اس سے روزہ ٹوٹتا ہے یہ بھی غلط فہمی ہے ہمارے ہاں کہ وومٹ آئی روزہ ٹوٹ گیا اسی طرح وہ خواتین جو ارلی پریگننسیز میں ہوتی ہیں اس میں آپ کو بتایا کہ تھوڑی سی اپکائی آتی ہے یا ویمٹ آتی ہے تو روزہ توڑ دیتے ہیں وہ روزہ نہیں ٹوٹتا اس سے کیونکہ وہ ایک ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کو ہوا وہ آپ نے خود نہیں کیا بعض لوگ کہتے ہیں جسم سے کچھ بھی نکل جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے یہ بھی بات نہیں ہے کیونکہ جسم سے تو آپ دیکھیے ہمارے بہت کچھ نکلتا رہتا ہے باتھ روم میں جاتے ہیں یا کچھ بلڈ نکلتا ہے اور جسم میں جانے سے بھی ہر چیز کے نہیں ٹوٹتا کیوں کہ جب جسم میں جاتا ہے تو آپ دیکھیے کہ سانس بھی تو جاتا ہے ہوا بھی جاتی ہے ٹھیک ہے تو اس بارے میں بھی اپنا شرح صدر رکھیے گا ایک چیز اور جو میرے ذہن میں آئی تھی اسی بات کو سننے سے آپ کے کہ اب چلی گئی ہے پھر دوبارہ آئے گی تو آپ کو بتاؤں گی کوئی ایک بات ذہن میں تھی کہ آپ کو میں ذکر کر دوں تو آپ کو اس سے فائدہ اٹھا لے جی ہسبینڈ وائف کے تعلقات کس حد تک روزے میں ہوں گے جی یہ بھی ایک اہم بات ہے تو اس کے بارے میں اللہ کے علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا جوان بوڑھا تھا اس نے کہا کہ اللہ کے علیہ وسلم کیا میں روزے کے حالت میں اپنی بیوی کو چھو سکتا ہوں یعنی کس کر سکتا ہوں تو آپ نے کہا کہ کر سکتے ہو وہ چلا گیا پھر آئے ایک موقع پہ آپ کے پاس ایک بزرگ آئے یعنی ایک جوان شخص آیا اس نے بھی یہی سوال کیا تو آپ نے اس کو منع کر دیا تو جو شخص آپ کا یہ عمل دیکھ رہا تھا اس کو دیکھ کے پوچھنے لگا کہ اللہ کے علیہ وسلم پہلے شخص کو آپ نے اجازت دے دی دوسرے کو نہیں دی تو ایسا کیوں تو آپ نے فرمایا کہ پہلا شخص بوڑھا تھا اس کو اپنے جذبات پہ قابو ہوگا ہو سکتا ہے کہ بیوی کا بوسہ لینے سے اس کو اپنے جذبات پہ قابو رہے تو کوئی حرج نہیں یعنی بذات ہو کس کرنے سے روزہ نہیں ٹوٹتا چھونے سے بھی نہیں ٹوٹتا لیکن دوسرا شخص جوان تھا اور مجھے لگا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس کی وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹ جائے یا وہ پھر اپنی شہوت پہ قابو نہ پائے تو پھر اس میں یہی بات ہے کہ جس کو اپنی شہوت پہ قابو ہے وہ تو اس چیز سے اوائڈ کرے لیکن اگر دوسری طرف ہے تو پھر یعنی اجازت ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ کیا ضرورت ہے اس کام کی آپ ایسی باتیں کیوں تھی نہ ہی کرو تو بہتر ہے تو دیکھیے کہ دین ہم سب کے لیے ہے تو ہر ایک کے لیے ہو سکتا ہے کسی کے ایک دن پہلے شادی ہوئی ہو اب شروع کے دن ہیں جس بات ہے میاں بیوی ایک ساتھ بیٹھتے ہیں یا لیٹتے ہیں یا اگر کوئی خواہش ہے تو کوئی حرج نہیں ہے ساتھ ایک دوسرے کے معاملہ کیا جائے لیکن بہرحال یہ کہ ڈسچارج نہیں ہونا چاہیے ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے کیونکہ اچھا جی یہ بھی سوال ان کا آ گیا کہ ٹوتھ پیسٹ سے روزہ ٹوٹتا ہے کہ نہیں ایک سوال عموماً ہمارے یہاں کیا جاتا ہے آپ اس روزن کے لائیے اس طرح کی جو بک ہے نا تو اس میں آپ دیکھیے کہ ٹوتھ پیسٹ صرف منہ کے اندر اگر رہتی ہے اس کا ٹیسٹ آتا ہے یعنی آپ نگلتے نہیں ہیں تو روزہ ٹوٹتا نہیں ہے لیکن احتمال ہوتا ہے کہ نگل نہ جائے اس کا سب سے ایزی طریقہ کیا ہے کہ آپ وہ برش جس کو پہلے کبھی آپ نے پیسٹ لگائی ہوئی تھی تھوڑا سا اثر تو رہتا ہے نا اس برش کو یوز کر لیں نیا پیسٹ نہ لگائیں لیکن پہلے سے لگا ہوا ہے تو پھر آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ اس سے روزہ نہیں ٹوٹتا اب آپ ایک سوال اور کریں گے انجیکشن کا کیا انجیکشن لگانے سے ٹوٹتا ہے کہ نہیں تو وہ بھی میں آپ کو جواب دے دوں ہے کسی کا یہ سوال اچھا جی ٹھیک ہے تو دیکھیے کہ عام انجیکشن سے روزہ نہیں ٹوٹتا دوا کا ہے کوئی کسی کو مثال ہے کہ بعض لوگوں کا انسولین ہے یا انتھیسیزیا یعنی وہ جو لوگ اپنے لیے لیتے ہیں شوگر کے پیشنٹ کچھ ایسا ہے لیکن ہر وہ سوا ہر وہ انجیکشن جس سے طاقت ہو بس ہم کوئی روزہ رکھے اور ڈرپ لگوا کے بیٹھ جائے انرجیٹک چیزوں سے نہیں یعنی آپ کوئی فوڈ لے لیتے ہیں آپ انجیکشن کے ذریعے تو وہ نہیں کر سکتے ٹھیک ہے تو باقی اگر کوئی دوا ہے بیماری جیسے انہیلر لیتے ہیں لوگ جن کو سائنس کا پرابلم ہے کوئی حرج نہیں لے سکتے ہیں اس سے روزہ ان شاء اللہ تعالیٰ نہیں ٹوٹتا injection for weight loss can I take it weight loss کے لیے آپ لیتے ہیں تو اگر آپ روزے میں ہیں تو میرے حال ویسے ہی آپ کا ویٹ لوز ہو جائے گا ان شاء اللہ تعالیٰ صحیح کیا بیبی کی پوٹی واش کرنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے جی شاباش یہ بھی بہت اچھا سوال ہے اور بہت ساری ماؤں کو اس سے فائدہ ہوگا صرف پوٹی دھونے سے نہیں ٹوٹتا لیکن اگر ہاتھ اس جگہ لگ جاتا ہے شرم گاہ پہ تو ٹوٹ جائے گا اپنے یا کسی دوسرے کے پرائیویٹ پارٹ کو نیکڈلی ہاتھ لگنے سے وضو ٹوٹتا ہے لیکن اگر واش کرنے میں جیسے سینگ کے نیچے کیا بچے کو پکڑا دھویا ٹانگوں سے دیکھا دھویا تو انشاءاللہ روزہ نہیں ٹوٹتا اور پھر ظاہر ہے جب آپ اس کو پیمپر کر رہے ہیں تو اس دوران بھی آپ کے رکھیے کہ بچے کا یعنی جسم کو ہاتھ نہ لگے گلاس پہن لی پھر تو بات ہی ہے پھر تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے نا پھر تو ایون اگر شرمگاہ کو بھی ہاتھ لگ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں ہاں جی مسواک روزے کی حالت میں کی جا سکتی ہے بعض لوگوں نے اس کے بارے میں ایک بڑی فیبریکیٹڈ بات مشہور کی ہوئی ہے کہ روزے کی حالت میں مسواک نہیں کرنی چاہیے اور خاص طور پہ مغرب کے وقت اور میں نے کسی کے منہ سے یہ بات سنی تو بڑی حیرت ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایسا کر لیا تھا تو اس کی سزا میں ان کو دس راتیں مزید وہ کوہ طور پہ رہنا پڑا ایک بات ہے لیکن ایسی کوئی بات نہیں ان کو تو خوشی ہوئی ہوگی رہنے میں مسواک کی جا سکتی ہے اگر گلوز پہن کر واش کرتے ہیں تو وزیر وضو نہیں جی پھر نہیں ٹوٹے گا ان شاء اللہ تعالیٰ پھر آپ ہاتھ بھی جسم کو لگ جاتا ہے تو کوئی حرج نہیں using perfume having alcohol when fasting is allowed اس کا تو روزے سے کوئی تعلق نہیں ہے رائٹ وہ ایک الگ ایشو ہے روزے روزہ نہیں ٹوٹتا خوشبو کی وجہ سے جی مجھے اب ابھی کوئی لکھیے گا نہیں میں اس پیچھے والا پڑھ رہی ہوں مجھے اپنے پہلے بچوں بچے کی ڈلیوری کے بعد آٹھ دن بلیڈنگ آتی ہے جب کہ شادی سے پہلے سیون ڈیز آتی تھی تو اب ایٹ ڈیز کے بعد نماز پڑھوں پھر میں پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ پہلے سات دن ہوتی تھی آپ بچے کی پیدائش کے بعد اگر چینج ہو کے آٹھ دن پہ چلی گئی ہے تو پھر آپ آٹھ دن ہی نہیں پڑھیں گے یعنی جو آپ کی اب کرنٹ پوزیشن ہے وہی ہے یعنی جو بھی دن آپ کی آخری عادت بن چکے ہیں وہ ٹھیک ہے دوسرا سوال انہوں نے کیا بیبی نرسنگ کا کہ جو بچے کو دودھ پلاتی ہیں تو یہ اس بارے میں بھی انشاءاللہ میں آپ سے ایک دو باتیں کروں گی بھی یہ کہتی ہیں کہ my baby is eight months old but he does not take much solid food and mostly take my milk so should I keep fast or not جی جزاک اللہ خیر یہ بھی ایک روزے کی کیفیت کے اندر کی روزے کی رمضان کی جی اوکے نو پرابلم اب تو اس میں یہ ہے کہ بچے کو دودھ پلانے والی ماں کیا کرے تو پہلی بات ہے کہ جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا مریض روزہ چھوڑ سکتا ہے تو مریض کی ایک کیفیت جو ہے وہ مردیہ بھی ہے جو دودھ پلاتی ہے بچے کو تو ایسی عورت اگر دودھ پلاتی ہے اور روزہ نہیں رکھتی تو رخصت موجود ہے اس کو گناہ نہیں ہوگا لیکن ان روزوں کی قضا دینی پڑے گی کوئی عورت یہ سمجھتی ہے کہ نہیں اب دے لوں گی تو اچھا ہے بعد میں کرنا مشکل مجھے ہوگا رکھنا تو رکھ لے تو بھی ٹھیک ہے کوئی چھوڑتی ہے لیکن بہرحال بعد میں وہ رکھے گی اب آپ کہہ رہی ہیں کہ آپ کا بچہ ہے زیادہ دودھ پہ رہتا ہے تو آپ محسوس کرتی ہیں کہ رکھتا ہے اور پیتا ہے اور آپ ویکنیس نہیں فیل کرتی ہیں ایکسٹرا کوئی ایسی چیز کھا لیں آپ بھی کہ آپ کو پرابلم نہ ہو تو بہتر آپ رکھ لیں لیکن اگر کوئی چھوڑتا ہے تو بعد میں دوبارہ رکھنے کی شرط پہ ہے ان شاء اللہ تعالیٰ some non Muslim I very against avoid fasting in pregnancy because of baby how can I tell them جی اب بہت ایزی ہے آپ پوچھیں ہی نا ان کو بتائیں نا ویسے وہ کون سے پوچھتے ہیں آپ سے کہ دن میں کتنی دفعہ کھانا کھایا آپ نے جب آپ نے رکھنا ہے تو رکھنا ہے کرنا ہے تو کرنا ہے ٹوڈے لوگ کہتے ہیں کہ اگر میرٹ ہو تو فائیو ڈیز کے بعد غسل کر سکتی ہیں اگر بلیڈنگ کنٹینیو ہو تو بھی نماز بھی پڑھ سکتی ہیں لیکن ٹو دیکھیے میرٹ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اگر آپ کی عادت تھی پیریڈز کی جو بھی ہے تو اس کے بعد پھر آپ استخاذہ سمجھتے ہوئے آپ اس کو چھوڑیں گی اور پھر بلیڈنگ ہوتی بھی رہے گی تو بھی یہ بس اس کس چیز کی نا یہ آواز کس چیز کی اچھا میں ایک زوال کا کیا اچھا اس کا اوکے ٹھیک ہے اس کو کوشش کرے بند کر دیں اچھا جی اور ان کا ایک سوال ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر میری امت پر ناگوار نہ ہوتا تو مسواک جی بالکل تو مسواک کرنی چاہیے جی اس کے بعد آپ دیکھیے کہ اور سوال کیا ہے what about lipstick chapstick کوئی حرج نہیں کھائیں نا بس آپ اس کو جنابت condition somebody says you can without taking بات ایسا نہیں ہے بہتر ہے لے لیں شاور لیکن نہیں ہے تو بچے دودھ پلایا جا سکتا ہے ایٹ ایون آپ خود کھا سکتے ہیں تو بچے کو کیوں نہیں کھلا سکتے at times when I am out I usually offer my namaz without confirming where is Kaaba direction because ہر جگہ ایسٹ کا پتہ نہیں ہوتا آلسو آئی آفر نماز سم ٹائمز ان کھاٹ کیا میری نماز آپ دیکھیے دو تین باتیں ہیں پہلی بات ہے کہ جب آپ باہر ہوتی ہیں ود آؤٹ کنفرمنگ نماز پڑھتی ہیں تو یہ درست نہیں کیونکہ کوشش کریں اپنے پاس کوئی آپ وہ رکھیے فائنڈرس ہوتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے کیا بولتے ہیں اس کو کمپس جی کمپس رکھیے کوشش کے بعد غلط طرف پڑھ لیں تو کوئی حرج نہیں اجر ملے گا لیکن بغیر کوشش کے جدھر کیا وہ ایسا نہیں اور آج کل تو ڈائریکشنز ہوتی ہیں آپ کی گاڑیوں میں لگے ہوئے ہیں پوائنٹرز نارتھ ایسٹ تو سب کو پتہ ہے کوشش کریں گی اور رکھیں گی اور دوسری بات ہے کہ گاڑی میں پڑھتی ہیں تو یہ صحیح نہیں بیٹھے بیٹھے نہیں پڑھ سکتے فرض نماز کے لیے آپ کو کھڑا ہونا اور اپنے رکوع عام لازم ہے بہت آسان طریقہ ہے کسی پارکنگ لاٹ میں گاڑی روکیں میکڈونل ہے یا گیس پمپس ہیں جہاں اب گاڑی کے ساتھ ہی آپ زمین پہ نماز پڑھ کے تو پھر دوبارہ بیٹھ سکتے ہیں تو بیٹھے ہوئے نہیں کر سکتے آپ اس لیے کہ فرض نماز کے لیے کھڑا ہونا لازم ہے جی سنو ہوتی ہے تو آپ کوئی ایسی شیڈ والی جگہ پہ چلے جائیں یا نیچے کوئی موٹا کپڑا بچھا لیں جی in our travel especially long travel where time difference in affected جی نماز کے تو پڑھیں گے آپ اس وقت کے حساب سے پڑھیں گے ٹریولنگ میں بھی وہی کنڈیشن ہے کھڑے ہو کے پڑھیں تو جہاز میں بھی پڑھ سکتے ہیں دو نمازوں کو ملا لیں اور اس جہاں کا جو وقت ہے اس کے مطابق آپ پڑھیں گے I I know some sisters who cold cold water in mouth mouth and then throw it out during the when when they get thirsty is that okay since the person is not drinking? ٹھیک ہے کھلی ہو گئی نا وی کین یوز سورما اچھا انہوں نے آپ کو کوئی جواب دینا چاہیں تو آپ پڑھ لیں میں due to hormonal changes period سے پہلے few days spotting and then till periods and it's close to fifteen to eighteen days so should be pray after ten days اس کے لیے یہ کہ شروع کے دن کو ایوائڈ کریں یہ بھی اچھا سوال ہے کہ استخاذہ جب جیسے پیریڈس کے بعد ہوتا ہے نا بعض دفعہ پہلے بھی ہوتا ہے اسٹریننگ ہوئی جیسے ابھی اندر جیسے سسٹم شروع ہی ہوا تو اس کا ایک ہلکی سی آ گئی آلائش آ گئی یا ایک اسٹرین لگ گیا تو اس کو ایوائڈ کریں جب آپ کو فیل ہو کہ ایک کھل کے آ گئے یا ایک اسپیسیفک جو ایک پین فیل ہوتی ہے یا ایک اسٹریچ ہونا فیل ہوتا ہے باڈی میں تو اس وقت چھوڑیں اور پھر تک پڑھیں بجائے اس کے کہ شروع میں تھوڑے تھوڑے دن تھے تو آپ نے نماز چھوڑ دی اب بعد میں جب کھل کے آئے تو اب آپ زہرے آٹھ دس دن ہو چکے تھے تو اب ایک فرسٹریشن بھی ہوتا ہے تو پھر بعد کے دنوں کو کیری کریں اور شروع کے دنوں کو نمازہ پڑھتے رہیں there are so many times that there is namaz time that we think that we will do it after few minutes like first finish this and do this namaz کے نماز کا ٹائم تو ٹو آور تک ہوتا ہے پلیز ٹیل دس اباؤٹ جی اسی میں خدا نہ تو موت آ گئی تو پہلی بات پیریڈز آ گئے تو اس نماز کا فرض تو سر پہ رہا نا اور پھر آپ کو غسل کے بعد دوبارہ وہ پڑھنی پڑیں گی ایسا نہیں کرنا چاہیے میں نے دیکھا ہے پڑھ لیں تو فوراً پڑھ لیں آپ لٹکاتے ہیں تو لٹکتی جاتی ہے اور پھر وہ سر پہ بوجھ بھی رہتا ہے اور وہ پڑھی نہ پڑھی ایک برابر لگتی ہے اگر بہت تھکے ہوں اور پتہ اور پڑھنا پڑھا ہی نہیں جا رہا ہو تو کیا کوئی کرے کوئی کیا کرے تو فرض کبھی کبھی بیٹھ کے پڑھے میں نے دیکھا کہ لوگ صرف نماز کے وقت بیٹھتے ہیں فرضوں پہ اور اس کے بعد اٹھ کے پھر بھاگ کے کام شروع ہو جاتے ہیں وہ خواتین جو باقی وقت بھاگ رہی ہیں کچن میں کام کر رہی ہیں گھر دیکھ رہی ہیں نماز کے وقت وہ بیٹھ جاتی ہیں اگر آپ کھڑے ہو رہے ہیں نا ابھی بھی تو آپ نماز میں بھی کھڑے ہوں گے آپ کھڑے ہی نہیں ہو رہے آپ ہیں ہی چیئر پہ ہیں یا اسٹک لیتے ہیں تو ایک الگ بات ہے لیکن اگر آپ تھکیں پھر بھی آپ کھڑے ہو کے پڑھیں گے فرض میں تو رخصت نہیں ہے کون سی نماز مل کر نہیں ادا کی فجر کی نماز الگ ہوتی ہے عش اور ہاں بس فجر کی نماز الگ ہوتی ہے لیکن ظہر اور عصر اور مغرب اور عشاء ساتھ ہوتی ہے حالت جنابت میں اگر فیٹ کرنا پڑے اور غسل نہیں کیا تو کلین کرنا چاہیے باڈی پارٹ ہاں جی آف کورس اس کے بغیر تو آپ کا دل بھی نہیں مانے گا نا وضو کر لیں اور اپنے if colour on hair is there wudu ہوتا ہے یا نہیں تو غسل ہوتا ہے جی، کا کلر کون سا ہے کیسا ہے اگر پانی پہنچ رہا تو ہو جائے گا اگر نہیں پہنچتا تو پھر آپ کو سوچنا پڑے گا پلیز ایکسپلین اباؤٹ مصنون دعا آف افطار نارملی وی آل ریڈ افطار دعا آف اللہ قسم تو وہ بھی کامن تو جی ادر نار یہ جی، دیکھیں مصنون دعا جو بہت ہی پیاری دعا ہے کہ ذہب ضمع وقت العروق و صب الجر انشاء اللہ یہ کب ہے جب آپ کھجور کھا لیں پانی پی لیں پھر پڑھیں اس کا ترجمہ ہی کیا ہے ذہب ضمع پیاس چلی گئی وقت العروق اور رگیں تر ہو گئیں پانی جائے گا تو ہوں گی نا وہ صب الجر انشاء اللہ اور ان شاء اللہ اجر ثابت ہو گیا یہ مصنون ہے دوسری بھی دعا بعض روایات میں آتی ہے لیکن بعض لوگ اس کو تھوڑا سا کہتے ہیں کہ اس کی صنعت میں ظوف ہے تو بہتر ہے کہ جس چیز میں یقین ہے آپ اس کو کر لیجئے جی اس کے بعد ایک منٹ میرا حال ہے کہ آج جتنے آپ سوال کریں اب اس کے بعد پورے رمضان آپ کو بھی سوال نہیں کرنے چاہیے رائٹ کیونکہ آج جو پوچھنے پوچھ لیں پھر میں آپ کو بہت زیادہ ٹائم نہیں دوں گی <laughs> بعد میں سوالوں کے بارے میں is it true we can not do sajdah after Asr namaz جی نہیں کرنا چاہیے فرض سر کی نماز کے بعد سجدہ نہ کریں تو بہتر ہے اسی طرح فجر کی نماز پڑھنے کے بعد سے لے کے جمعہ فجر کی نماز کے بعد لیکن اگر فرض نماز کی چھٹی ہوئی ہے تو وہ تو پھر آپ ادا کریں گے نفل نہیں کرنے چاہیے انہوں نے کہا کہ اگر مسواک کی جگہ فائیو ٹائم مس برش کر لیا جائے پہلے تو کیا اجر ملے گا کوشش کریں دیکھیں کیوں نہیں کرے اگر مسواک نہیں ہے اور اس نیت سے اگر آپ پہلے کر رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جب دے سکتا ہے جی روزہ رکھتے وقت کوئی مصنون دعا ہے کوئی دعا نہیں ہے روزے کی دعائیں نہیں ہیں اس وقت تو کھانے کی جلدی ہوتی ہے اب دعا کیسے پڑھیں گے اچھا جی ایکسیلنٹ سیشن لگا آپ کو کوشچنس کا ٹو تھا اوکے کانفرنس کال سے ایک سوال ہے کہ non Muslim wants to keep fast in Ramadan but she not accept Islam yet can she do fasting کر لے کیا حرج ہے اور خود ہی اپنے لیے دعا کرے اس وقت کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے راستے آسان کر دے my question is the water which comes out of females body after ghusl janabat is دیٹ ہی از لوبیکیشن اینڈ ول وضو اینڈ غسل بی ویلڈ پلیز آنسر ہاں جی آپ دیکھیے کہ اگر غسل کر لیا اس کے بعد بھی جسم سے کچھ پانی آتا ہے تو وضو کر لیں دوبارہ ٹھیک ہے وضو غسل کی دوبارہ ضرورت نہیں ہے روزہ رکھتے وقت دعا اکثر پڑھی جاتی ہے کہ ہاں جی وہ سن صحیح روایت صحیح نہیں ہے وبی وبی غو وبی غدن نوئی تو کچھ نوئی تو بھی کچھ اس طرح کے لئے جی ہاں جی یہ اس کی صنعت ٹھیک نہیں ہے بلکہ ہم اس اگر عورت عمر مرد کی نماز میں فرق نہیں ہو تو عورت بھی پیٹ پر ہاتھ باندھے گی نہیں نہ عورت پیٹ پہ باندھے گی نہ مرد پیٹ پہ باندھے گا صحیح روایات سے جو نماز کے اندر ہاتھ باندھنے کی بات ہے وہ سینے پہ ہے ون ہر آپ پڑھتے ہیں نا اللہ کے علیہ وسلم کو کیا کہا گا کہ ان نہ آتے نہ کل کوثر فصل ربی کا ون ہر تو اس کے ون ہر کا ایک ترجمہ سینے پہ ہاتھ باندھنا بھی ہے اب اس میں یہ ہے کہ آپ کے مسائل تو سارے الحمد للہ کور ہو گئے لیکن میں نے جو سوچا تھا کہ نماز کا طریقہ اور اس کی دعائیں ایک دفعہ آپ کے ساتھ شیئر کروں گی کل انشاءاللہ تب تجوید کی کلاس کے وقت میں آپ کی تجوید ٹیچر آپ کے ساتھ نماز روایت کرائیں گی پلیز آپ اس کو سیریس لیں اگر غلط پڑھیں گے تو مشکل ہوگی اب آپ چاہتے ہیں تو کل پھر میں نماز کا طریقہ اب تو ٹائم پورا ہو گیا نا آپ کا تو کل پوری نماز کو آپ کے ساتھ ہلکا سا ٹچ کر لوں اور ابھی نماز کی وہ خوشیو کی بات بھی ہوگی اور کل آپ کے ساتھ انشاءاللہ زکوٰۃ کا موضوع بھی دہلی یعنی کرنا ہے ایک اور بھی بڑا اہم موضوع کرنا تھا تو انشاءاللہ اس کو ہم پھر دیکھ لیتے ہیں کہ کیسے یعنی ہینڈل ہوتا ہے لیکن کچھ چیزیں جو رہ گئی ہیں پھر کل ہم اس میں کریں گے اس دعا بچوں کے کورس میں یاد کروائی جا رہی وچ از ناٹ مستون نہیں یہ بچوں کو تو نہیں کروائی جا رہی اگر کوئی کرائی جا رہی ہے تو آپ بتائیے کیا ہے اس کو انشاءاللہ آپ آفرین نوٹ کریں اور پھر اس کو دیکھتے ہیں ڈیورنگ روزہ وہ do we prevent the smell from our mouth ہاں جی مسواک کریں انشاءاللہ ختم ہو جائے گا ٹھیک اچھا ہلکا سا نہ کروں ڈیٹیل کا الحمدللہ چلیں آپ کو فائدہ ہوا تو مجھے اس کی خوشی ہے we have to cover feet in prayer جی بالکل نماز کے کل طریقے میں بات ہوگی پھر اس میں کل آپ لوگ جلدی آئیے کوشش کریں گے کہ ہم بالکل ارلی کریں مجھے تو یہ تھا کہ کل میں ارلی جلدی آپ سے اجازت لے لوں لیکن کل ہو سکتا ہے کہ پھر میں آپ لوگوں سے ایگزیکٹلی ٹین تھرٹی پہ بات کر لوں اگر فجر کی نماز نہیں پڑھ سکی تو اس کا اول وقت کون سا ہے قزا اب سوال نماز کے سارے لکھتے جائیے کل نماز کے وقت میں پھر انشاءاللہ اس پہ بات کر لوں گی my first time in my long life I have للہ ہماری زندگیاں واقعی پتہ نہیں کہاں گزر جاتی ہیں نا وہ سورج جو ہمیں یاد نہیں اور ہم نماز میں پڑھنا چاہتے ہیں تو کیا اس کے لیے ہم ڈیورنگ نماز قرآن ہاتھ میں رکھ سکتے ہیں جی نفل نمازوں میں رکھ سکتے ہیں سنت اور نفل اور اس کا بیسٹ وے تراوی ہے ایک لیکچر کل ہمارا یہاں رات کو ہوا تھا میں چاہوں گی آپ لوگوں کو سنوایا جائے کہ ten tips to make this Ramadan the best آپ لوگوں نے یہاں لوگوں نے نہیں ملواکی میں ہوا تھا جی میں چاہوں گی کہ آپ کو وہ ضرور سنوا دیا جائے اس میں ہم نے کافی چھوٹی چھوٹی باتیں کی تھیں اب تو آپ تھک چکے ہوں گے میرا خیال ہے اور اگلا ٹائم بھی ہو رہا ہے تو کوئی اسکیجول میں کر کے آپ کو انشاءاللہ یہ سنوا دیں گے اچھا، شرح صدر ہو گیا الحمد للہ اگر ہاف بازو ہے ہو اور پورا فیٹ تک چادر پہن کر نماز پڑھیں تو کیا یہ صحیح ہاں اوپر سے بس کچھ بھی ہو بڑی چادر لیں گون پہن لیں بہت ہی زیادہ انشاءاللہ آسانی ہو جائے گی کچھ بھی پہننا ہے بعض دفعہ ہمارے لون کے کپڑے اتنے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یا جسم نظر آتا ہے یا تھے نا بیسٹ تھنگ جو سب سے مجھے ایزی لگتی ہے جیسے سر پہ کپڑا لیتے ہیں اس طرح ابایا بھی پہن لیں اس میں پاؤں بھی چھپ جائیں گے اس میں ہاتھ بھی چھپ جائیں گے ٹھیک ہے چلیے ٹائم پورا ہو گیا میں چاہ رہی ہوں کہ میں ایک دفعہ یہاں دعا پڑھ لوں تاکہ جو لوگ جا رہے ہیں وہ بھی پورے شرح صدر کے ساتھ جائیں آپ کا سوال کیا ہے دوبارہ لکھیے سمیرا کاپی کر کے بھیج دیں اللہ و سفان شد جی یہ پوچھ رہی ہیں کہ ترابی سنت ہے یا نفل سنت ہے یعنی نفل ہے آپ پڑھیں تو آپ کو بہت اجر ہے نہ پڑھیں گے تو ان شاء اللہ تعالیٰ گناہ نہیں ہے ٹھیک ہے میرا آپ اپنا سوال کیجئے میں ویٹ کر رہی ہوں تاکہ پھر آپ اس کا جواب بھی شاید دوسروں کو بھی فائدہ ہو جائے ہاں ان کے اوپر کے جو سوال اتنے اگر سے پیریڈ میں نماز پڑھ لی ہے تو اس کے لیے کیا کریں کچھ نہیں کریں آئندہ نہ کریں بھول معاف ہے ان شاء اللہ تعالیٰ can we repeat three or four in namaz ہاں جی کوئی حرج نہیں ہے دونوں مطلب اجازت ہے آپ جو جہاں تک کر سکتے ہیں وہی کام کریں گے چلیے جی اب آپ پارے کے لیے ایکسائٹیڈ ہو رہے ہیں کب سے شروع ہو رہا ہے آپ کا پہلا پارا آپ لوگوں کو پتہ نا نہیں پتا فرسٹ سے شروع کریں نیکسٹ منڈے سے آپ کو اس ویکینڈ پہ اس لیے آف دیں گے کہ آپ بھرپور طریقے سے کام کر لیں فرسٹ رمضان نہیں فرسٹ سپٹمبر اس لیے کہ منڈے سے پارا شروع ہوگا یہ ویکینڈ انش ابھی کل تو ہے ہمارا پھر کل میں آپ کو اگلے تین دنوں کا بھی بتا دوں گی سہور کا ٹائم ایگزیکٹلی کب ہوتا ہے اور وہ کتنے منٹ بیفور فجر اس کے لیے کیلنڈر مل جاتے ہیں آپ کوئی بھی کسی کیلنڈر سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں بس فجر کی نماز کا جو وقت ہوتا ہے اس وقت ختم ہوتا ہے اس سے پہلے کے وقت میں آپ پڑھ سکتے ہیں کیا عورتیں نماز کیا لیڈیز یہ زور سے نماز پڑھ سکتی ہیں ہاں جب جماعت کرائے گی عورت تو جو ظہر عصر اور ظہر اور عصر کے علاوہ باقی نمازوں میں شروع کی جو پہلی دو رکتیں ہیں اس کے اندر اونچی پڑھے کی جیسے مرد پڑھتے ہیں ویسے کیا ہے آپ اگر اس بات کی جو ان کا سوال ہی کاپی کر دیتی تو فائدہ ہو جاتا can we do Fajr before shuruq or ten minute بیفور شروق بس شروق سے پہلے پڑھ لیں آپ سب کو سرورہ سے ہے ہمدردی ہے مجھے اس کا سوال لکھ دیں ان کا پلیز ریپلے کریں میری نظروں میں سے اتر گیا اگر ہم آؤٹ سائڈ کہیں گارڈن یا کہیں اور نماز پڑھتے ہیں اور وہاں کچھ نان مسلم مرد ہوں تو کیا کیا جائے کوئی بات نہیں آپ کا لباس ان شاء اللہ آپ کو پروٹیکٹ کر لے گا ان سے بس ایسی جگہ کھڑے ہوں کہ جہاں کم سے کم آپ کا یعنی آپ نظر آئیں صرف ظہر اور عصر کی نماز اونچی پڑھنی ہے نہیں بھائی الٹ سمجھیں آپ ظہر اور عصر نہیں اونچی پڑھنی مغرب فجر اور عشاء جہری اس کے پہلی تین رکھ دو رکھتے ہیں کل انشاءاللہ ہم نماز پہ پھر اور ایک اینگل سے بات کریں ٹوڈے کلاواز انفارمیٹیو چلے الحمد للہ یو آر صرف ظہر اور عصر کی نماز اون چلیے جی اجازت دیجیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کچھ لوگ کچھ لوگ بچارے سوال ان شاء اللہ لوگ نماز کا طریقہ اور آج آپ کے گھر سے دیکھیں نماز کی جتنی اہم مسائل پہ باتیں ہوئی ہیں اللہ کرے آپ کے حق میں سب سے ہاں۔ یعنی کیا اس میں بہت ساری مسئلہ یہ آپ اپنی الگ کر لیں یہ میری بھی کچھ ہیں آپ سے ملنا جی، جی۔ ہاں جی۔ ہاں؟ بہتر دو کثر اس میں سے آپ چپٹر کثر نماز کو بہت تفصیل سے دیا ہوا بہت اچھا ہے یعنی اس میں آپ دو نمازیں ملا بھی سکتے ہیں پوری ڈیٹیل پڑھ لیں اگر کوئی نہیں بات سمجھ آئے گی تو پھر آپ کی ہیلپ اب دیکھیں پہلے لوگ کتنی جہالت میں زندگی گزر جاتی ہے کئی مسئلے لوگوں کو آج تک نہیں پتہ ہمارے ملک میں تو ایسے ہی ہے نا کہ بہت ساری چیزوں کو دیکھتے ہیں ہم لوگ بس اللہ تعالی رحم کریں 我觉得我比较爱听一首 جی ان شاء اللہ یہ موضوع اہم بھی بہت ہے نا رمضان سے پہلے یعنی اچھا ایک دفعہ ان ساری ریوائز ریوائز ہو جاتی ہے نا چیزیں تو پھر انسان فائدہ اٹھاتا ہے کون سا سوال جی، ہاں بتائیے کیا سوال دیکھیے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھ سکتے ہیں آپ جی۔ پہلی بات ہے کثر صرف تین دن تک ہوتی ہے جیسے آپ کہیں بھی جا رہے ہیں نا تین دن کے اندر اندر آپ ہیں تو آپ کثر پڑھیں گے اگر اوپر ہے تو پھر آپ پوری پڑھیں گے پھر اس کے پڑھنے کے دو طریقے ہیں کہ ہر نماز اس کے وقت پہ پڑھیں فجر کی دو سنتیں بھی ساتھ ہوں گی اور دو فرض ہوں گے اوکے ظہر کی صرف دو فرض دیٹس اٹ صرف دو فرض عصر کے صرف دو فرض مغرب کے صرف تین فرض عشاء کے دو فرض اور ایک یا تین وطر یہ عام طریقے سے دو ملانا چاہیں فجر تو پوری وقت پہ پڑھیں گے ظہر کو عصر کے ساتھ ملا لیں جمع تقدیم دونوں کے دو دو فرض کٹھے پڑھ لیں یا ظہر پہ نہ پڑھ سکیں سفر میں یا کام میں تھے تو عصر کے وقت میں ظہر اور عصر دونوں کٹھے پڑھ دیں مغرب پہ مغرب اور عشاء میں چاہے مغرب کے وقت میں تین فرض مغرب کے دو فرض عشاء کے اور ایک وطر پڑھ لیں مغرب پہ نہیں پڑھ سکے تو عشاء کے وقت میں تین وہ اور دو اور ایک پڑھ لیں سفر کے سفر کے جی جب اس کو وقت سے پہلے پڑھیں تو جمع تقدیم کہتے ہیں اس سے بعد میں پڑھیں تو جمع تاخیر کہتے ہیں وقت سے پہلے پڑھنا یا وقت کے بعد پڑھنا ایسا کچھ نہیں ہے جس طرح بات بات اپنے شہر سے باہر جاؤں بھی ہیں جہاں آپ کو فیلنگ آتی ہے نا کہ ہمارا شہر نہیں ہے اب یہ کچھ کریں ہاں بس میں وہ ان سے تھوڑی سی میٹنگ ہے اب آپ لوگ اپنے حساب سے کریں تھوڑا سا اس وقت بیٹھے ہوں نا تو ان لوگوں کو کچھ پوچھنا ہوتا ہے آپ کے فون پہ شاید سے فون آئے گا بھی یو کے سے نا عائشہ کا میں نے کہا تھا آپ کے نمبر پہ کرے اگر آئے تو مجھے دے دیجیے گا